We are going to introduction to you rising star of South Asia he is very well educated he knows Islam and Christianity very well has sorry در وا دس یو فیورتی سلام پیس آفس ایوری ون آپ لوگوں کا فیوریٹ مرتد آپ آپ لوگوں لوگوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت امید ہے کا وقت اچھا گزرا ہوگا پچھلے ہفتے کے اندر ایک دو بڑی مزدار مزدار چیزیں ہوئیں اور آپ لوگوں کو میں نے دکھایا بھی چیزیں اور انجوائے بھی کیا آپ لوگوں نے تو امید ہے کہ وہ شارٹ ویڈیوز بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی جس میں ہم نے اسلامک مسلمانوں کے سرکاروں کے جھوٹ ایکسپوز کیے اور ہم نے وہ جھوٹ دکھائے سب کو اور آپ لوگوں نے بھی دیکھے اور آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے تمام اسکالرس جو ہیں اسلامک اسکالرس وہ بڑے درلے سے چٹے جھوٹ بول دیتے ہیں اور وہ شرم بھی نہیں آتی ان کو کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے پیچھے ایک شارٹ ویڈیو بنائی زید پٹیل کے اوپر کہ کس طریقے سے اس نے جھوٹ کا کاروبار چلایا ہوا ہے اور جھوٹ بولتے ہوئے سو کالڈ بائبل میں سے ورسز نکال کے دکھا رہے لیفٹ رائٹ اور کسی کو کچھ بنا رہا ہے اور کسی کو کچھ بنا رہا ہے مگر کیا کریں یہ ان بیچاروں کی مجبوری ہے تو اسی لیے آج کی لائف سٹریم اسی ٹاپک کے اوپر ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے کیا واقعی اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے that's a, that's the one basic question. کب جھوٹ بولنا حرام ہے دیکھو قرآن کے اندر جب اکثر آپ دیکھیں گے اللہ کا کلام تو وہ کہے گا ہر یہ چیز غلط ہے ایکسپٹ ایسا کرنا غلط ہے ایکسپٹ سور کھانا غلط ہے ایکسپٹ فلانا کام غلط ہے ایکسپٹ دیکھیں جو ایکسپٹ آتا ہے نا اس ایکسپٹ کو سمجھنا ایکسپشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے ایکسپشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسلام میں سٹینڈرڈ طور پہ کہا جاتا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن اس کے اندر ایکسپشنز ہیں اور وہ جو ایکسپشنز ہیں اینڈ آف دا سٹریم میں میرا آپ سے سوال یہ ہوگا پھر مجھے یہ بتائیے کہ اسلام میں جھوٹ کب بولنا حرام ہے تمام مسلمانوں سے اینڈ میں جو میرا سوال ہوگا یہ کہ اس لائف سٹریم سننے کے بعد مجھے بتائیے پھر کہ اسلام میں جھوٹ بولنا پھر حرام کب ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے آج کی لائف اسٹریم بہت دھماکے دار ہوئے گی اور آج شروع میں the first thirty thirty five minutes کے اندر میں آپ کو اس کا کمپلیٹ ایسنس دوں گا مورل آف دا اسٹوری آج پہلے ہوئے گی اور پھر اس کے بعد ہوئے گی مسلوں کے ساتھ بات آج ہم ریورس آرڈر میں چلیں گے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا میں پہلے بات چیت کرتا ہوں دیتا ہوں آج میں پہلے مدعا بیان کروں گا اور اس کے بعد بات چیت کروں گا دیکھیں ریورس آرڈر میں تھوڑا سا چلیں گے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی پریزنٹیشن کیا کہتی ہے بڑی مزدار قسم کی پریزنٹیشن آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں ایک سیکنڈ یہ دیکھیے الحمد للہ بفور وی گو ٹو داٹیشن ہمارے پاس کچھ سپر چیٹس ہیں وہ لے لیتے ہیں پھر ہم پریزنٹیشن دیں گے کیونکہ ڈیورنگ دا پریزنٹیشن میں سپر چیٹس نہیں لے سکوں گا ہمارے پاس ہمارے بہت پرانے سپورٹر جیم چند جی وہ کہتے ہیں فور انٹرو ایڈم بھائی انہوں نے انٹرو کے لیے اسپیشلی ایک سپر چیٹ دیا ہمیں thank you so very much بہت بہت شکریہ اور ہمارے پاس ڈارلنگ پلیز اسلامک ڈسپشن کے ٹاپک میں مسلمان بہت ہی بڑھیا سے کہتے ہیں ڈسپشن کے ساتھ مچ نیڈیڈ ٹاپک سر یہ آپ کے سامنے آج وہی ٹاپک ہے سر اور کیا ہے جھوٹ ڈسپشن اور کیا کر رہے ہیں سر بالکل یہی اسٹریم کر رہے ہیں آپ کی کہہ لیں کہ آپ کی جو بات ہے وہ پوری ہو گئی پہلی دفعہ میں ہی جیم چم جی ایک دفعہ آتے ہیں جھوٹ بولنا حلال ہے الحمد للہ سر ہم دیکھیں گے کس وقت حلال ہے اور کس وقت حرام ہے دیکھیں جی آپ کے سامنے پریزنٹیشن لے کے آتے ہیں اپنی چھوٹی سی اور یہ پریزنٹیشن میں نے پہلے بھی چلائی تھی اور آج آپ کے سامنے اس کو اچھے طریقے سے چلاتے ہیں اور جناب ہمارے سامنے آ گئی پریزنٹیشن اسلامک ڈاکٹرن آف لائے اسلام کی ڈاکٹرن جھوٹ کے بارے میں جھوٹ کے بارے میں ڈسیٹ یعنی کہ ڈسپشن ایمبیگوٹی یعنی کہ چیز کو ایمبیگوس رکھ کے بولنا یعنی کہ اس کو پورے طریقے سے بتانا نہیں چھپا کے رکھنا کچھ چیزوں کو مس ڈائریکشن چیزوں کو بولتے ہوئے اس کی ڈائریکشن کو لیفٹ رائٹ right کر دینا چیز کسی اور چیز کے لیے ہے لیکن وہ بولیں گے کسی اور چیز کے لیے ایز این لائنگ اور eh, ایبسلیوٹلی جھوٹ بولنا is an integral orthodox teaching in Islam وہ ایک اسلام کی بالکل اندر کسی بھی بہترین قسم کی ایبسلیوٹ انٹیگرل پارٹ ہے اور آرتھوڈاکس ٹیچنگ ہے کہ شروع سے محمد کے زمانے سے ہے صحابہ اکرام کے زمانے سے ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے this is Islamic doctrine of lying کے اوپر جھوٹ بولنے کے اوپر کمپلیٹ ڈاکٹرن ہے اس اس کو آج ایکسپلین کریں گے ہمیں صرف وقت ساڑھے چھ سو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے التماس ہے دوستوں بھائیوں سے کہ فوراً سے پہلے اسٹریم یارڈ کا لنک شیئر کرنا شروع کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ تاکہ سب لوگ جڑ جائیں یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ لائف اسٹریم ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے ہمارے پاس اسٹیو جو کہہ رہے ہیں ambiguity is unclear sir unclear کیسے ایمبیگوس ابھی آپ کو ایمبیگوٹی بھی دکھائیں گے کہ کس طریقے سے وہ ایمبیگوس رکھتے ہیں یہ صرف اسٹارٹ ہے ان سب کی ایگزامپلس حدیثوں کے ساتھ شریعہ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ قرآن آیات کے ساتھ آپ کو دیں گے ڈونٹ وری آپ پریشان نہ ہو ہر چیز آپ کو کلیئر کلیئر کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ اچھا جی اس کے لیے کچھ کتب ہم یوز کریں گے آ, امام غزالی کے بارے میں سن لیں کہ امام غزالی ہیں کون امام غزالی جو ہیں ایک بہت ہی ارلی کے بہترین سکالرز ہیں جنہوں نے احیال علم الدین کے نام سے کتاب لکھی جس کے میرے خیال میں فور یا سکس پارٹس ہیں ٹھیک ہے اور یہ اسلامک ڈاکٹرن میں بہت ہی بیسک کتابوں میں سے کتاب ہے آپ کبھی بھی اسکالر پراپر نہیں بن سکتے جب تک آپ امام غزالی کی علم الدین کو نہ پڑھ لیں ہر مفتی اسکالر جس کے پیچھے کتب پڑی ہوتی ہیں اس میں یہ والی کتب جو ہے نا بالکل سینٹر میں پڑی ہوگی اور یہ آپ کو اسلامک فیک کے بارے میں بتاتی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں تھوڑا سا revival of the religious sciences جو کہ احیال العلماء کا ایک پارٹ ہے اس کے اندر ہمارے پاس اوریجنلی یہ چالیس والیومس کے اوپر مشتمل تھی اس وقت صرف تقریباً چھ کے قریب ہیں اس کی انفلوئنس اتنی زیادہ ہے اسلام کے اندر کہ یہ اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر سب سے زیادہ ریڈ کی جانے والی بک ہے سب سے زیادہ ریڈ کی جانے والی کتاب ہے جب آپ نے اسلامک تھیولوجی کو پڑھنا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو امام نووی کے اندر انہوں نے بولا امام نووی بولتے ہیں سب سے لاسٹ لائن میں اگر آپ پڑھیں گے امام نووی ہو books of Islam all be lost اگر اسلام کی ساری کتابوں گم جائیں اگر اسلامک ساری کتابیں گم جائیں ایکسپٹ اونلی دا احیا مگر صرف احیا نہ گمے it would be sufficient to replace them all تو وہ کافی ہوگی تمام اسلامک کتب کے اوپر یعنی کہ احیاء کو اتنا زیادہ رتبہ دیا گیا ہے امام نبوی کے مطابق کہ اگر تمام اسلامک کتابیں جل جائیں گم جائیں سمندر میں بہ جائیں تو یہ والی کتاب کافی ہے to replace all of them کہ جتنی بھی اور کتب ہیں اس کو ریپلیس کر لیں یہ امام نبوی کا کال ہے جو کہ ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں اور یہ امام غزالی نے لکھی ہے یہ دیکھیں it is the most influential work in Islam after Quran قرآن کے بعد آبویسلی یہ اسلام کا سب سے بڑا انفلوئنشیل جو کہ امام غزالی نے لکھا ہے ٹھیک ہے دنیا کے ہر ملک میں اسلامک اسکالرس پڑھتے ہیں ہر ملک میں یہ جناب آپ نے مسلمانوں کے مفتیوں کو دیکھا ہوگا اور ان کے پیچھے آپ نے کتابوں کی لائن دیکھی ہوگی اس کے اندر یہ جو لائن ہے جس میں یہ آپ کو چھ کتب لازمن نظر آئیں گی اور یہ یوزلی اوپر سے نیچے دوسری لائن کے اندر ہوگی العلوم الدین وہ جو کتابیں ارینج کرنے کا سٹائل ہے یہ بھی ایک سٹائل ہے اور سٹائل کے اندر ارینج کرتے ہیں یہ لوگ اپنے بیک سائڈ کے اوپر یہ دنیا کی one of the most famous and widespread Islamic book ہے اس کے اندر امام غزالی فرماتے ہیں آف کورس جھوٹ بولنا پرمیٹڈ ہے if the would lead to another prohibited thing that is worse than lying جھوٹ بولنا پرمیٹڈ ہے کیوں اگر سچ جو ہے وہ کسی غلط چیز یا حرام چیز کی طرف آپ کو لے جائے یعنی کہ اگر آپ کسی نان مومن کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ مومن کر سکیں اس کو مسلمان کر سکیں اس کو تو بے شک آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کیونکہ سچ بولنے سے وہ ہو سکتا ہے حرام کی طرف چلا جائے تو لہذا جھوٹ بولنا اجازت ہے امام غزالی نے اپنی اس کتاب کے اندر جھوٹ بولنے کے مختلف طریقے بتائے ہیں کس جگہ پہ جھوٹ بولیں کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیس بی اپون ہم آن دا بیک نے جھوٹ بولے ہیں اور جھوٹ بولنے کی تبلیغ کی ہے تعلیم دی ہے اس وجہ سے ہم دکھائیں گے آپ کو کس طرح کے جھوٹ ہوتے ہیں کون کون سے جھوٹ ہوتے ہیں آج کی اسٹریم کے اندر some of the Islamic doctrine of deceit جو ہے ڈسپشن کی جو ڈاکٹرن اسلام نے دکھائی اس کے اندر جو بیسک چیز ہے جو آپ لوگوں کو یاد ہے جو کہ بہت سارے نان مسلم بولتے رہتے ہیں التقیا التقیا التقیا تقیا is not the only way of deception تقیا بالکل بیسک طریقہ ہے اگر آپ کو ڈر ہو اپنی جان و مال کا تو آپ تقیا کر سکتے ہیں ورنہ نہیں ورنہ آپ کے پاس ادر ویز آف ڈسپشن ہے سو آپ باقی چیزوں کو جب آپ بولتے ہیں تقیا تو لوگ مسلمان آگے کے بولتے ہیں نہیں نہیں نہیں یہ تقیا نہیں ہے تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہیں بیکاز دیٹ از ناٹ تقیا اگر اس کو اپنی جان اور مال کے لالے نہیں ہیں تو وہ تقیے کے اندر جھوٹ نہیں بول رہا ٹھیک ہے وہ کتمان میں جھوٹ بول رہا ہے وہ تواریا میں جھوٹ بول رہا ہے وہ تسیار میں جھوٹ بول رہا ہے وہ حیال میں جھوٹ بول رہا ہے there are so many other ways to lie so many other ways to lie for example کتوان کے اندر کیا ہے ڈسیڈ بائی سائلنس اور اومیشن چپ رہنا یا امٹ کر دینے کو ہے فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں پانچ بتیس کے اندر مسلمان آپ کو بار بار کیا بولتے ہیں جس نے ایک شخص کا بھی قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا تو وہ پوری آیت کیوں نہیں بولتے کہ یہ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو دیا اللہ نے بنی اسرائیل کو کہا اگر آپ پانچ بتیس پوری پڑھیں تو پانچ بتیس شروع ہوتی ہے اور ہم نے کہا بنی اسرائیل کو اس وجہ سے کس وجہ سے قرآن چیپٹر تیس اور اکتیس بتاتی ہے کس وجہ سے کہ جس نے ایک شخص کا قتل کیا تمام انسانیت کا قتل کیا پوری آیت کیوں نہیں پڑھتے بیچ میں سے اپنی مرضی کا پورشن کیوں پڑھ لیتے ہیں بیکاز یہ کتمان ہے ڈسیٹ بائی سائلنسنگ اور امیٹنگ یعنی کہ چپ رہتے ہوئے یا چیز کو کم شور میں شو کر کے چیز کی اصل ریفرنس کو ریمو کر کے ایڈٹ کر کے آدھا حصہ بتا دینا دس از کال کتمان کرپشن کے ساتھ کرپشن کے ساتھ مسچیف کے ساتھ چیز کو دکھانا از کال کتمان اور ہمارے آلے میں دین اس چیز میں بہت ماہر ہیں دے دینا رکھنا چیز کو ہمارے پاس بہت سارے مومن آتے ہیں اور وہ آ کے کیا بات کر رہے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا مرا تھا کہ نہیں مرا تھا مجھے نہیں پتا قرآن میں اس طریقے سے لکھا ہے قرآن میں اس طریقے سے لکھا ہے کل جب ہم وکاس کے ساتھ بات کر رہے تھے ساحل کے چینل کے اوپر کس طریقے سے وہ جلیبیاں بنا رہا تھا لیفٹ رائٹ جا رہا تھا مجھے اللہ عرش کے اوپر ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا کیا اسلام میں جہاد فرض نہیں ہے ہاں فرض ہے لیکن وہ جہاد وہ بڑا جہاد نہیں ہے وہ دوسرا جہاد ہے انر جہاد ہے تراویہ تراویہ ٹھیک ہے تو یہ اسلامک ڈاکٹرن آف لائے کی ڈفرنٹ ایگزامپلز ہیں کہ کس کس طریقے سے آپ لائے کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ لائے جو ہے ایک ہی طریقے کا ہو لائز کی بہت ساری ایگزامپل ہیں مثالیں ہیں ڈسیڈ بائی سائلنسنگ ٹھیک ہے اور تراویہ کی ایک اور ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ محمد کے پاس کچھ جوز آئے اور انہوں نے محمد کو سلام علیکم نہیں کہا بقول محمد کے محمد نے سنا سلام علیکم سلام علیکم وچ مینس موت ہو تمہارے اوپر محمد نے جواب دیا والیکم اور تمہارے اوپر بھی عائشہ نے کہا جواب دیا ارے موت تمہارے اوپر یہ ہو وہ ہو عائشہ نے دو چار گالیاں نکالی محمد نے عائشہ کو منع کیا کیوں نکالی گالیاں نہ نکالو میں نے بھی تو انہیں کہہ دیا نا اور آپ کے اوپر اسے کہتے ہیں ترابیا تسیر ٹھیک ہے کون سی ہے ڈسی تھرو فیسلٹیشن جس میں آپ یہ بولنے کی کوشش کریں کہ مجھے شرح کے تمام احکامات کو پورا نہیں کرنا not having to observe all the tenets of شریا ارے بھائی میں تو تمہارے ساتھ شراب پی رہا ہوں نا ارے میں اچھا مسلمان نہیں ہوں ارے میں بڑا سیکولر قسم کا مسلم ہوں میں بڑا سیکولر قسم کا مسلم ہوں ٹھیک ہے تو یہ آ گیا توریا ٹھیک ہے پھر آ گیا آپ کے پاس گروا ڈسیڈ through necessity to engage something ہرام اور فوربیڈن جیسا کہ میں نے کہا سوری میں اس کو اوپر لے گیا تھا مثلاً شراب پی لو کیونکہ آپ ڈسیو کرنے کے لیے شراب پی رہے ہو کیونکہ آپ لوگوں کو ڈسیو کرنے کے لیے شراب پی رہے ہو ان لوگوں کے درمیان میں ہو آپ نے ان کو ڈسیو کرنا ہے کہ یار میں تو تم جیسا ہوں میں تمہارے جیسا ہوں ضروری ہے مجھے میں حرام چیز کے اندر انگیج ہو رہا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو ارد گرد کے نان مسلموں کو اپنے ساتھ کھڑا کر سکوں دس از کالڈ کہ حرام چیز کے اندر نوئنگلی انگیج رہنا پھر اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس حیال حیال لفظ نکلتا ہے ہیلے سے کنٹورشن ڈسیو لیگلائز ٹریکری اسلام آپ کو لیگلائز ٹریکری الاؤ کرتا ہے ٹرک کرنا لوگوں کو یہ حیال کیسے کیسے ٹرک کیا جا سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں تھوڑا سا حیال ٹیکٹک سے ورڈ نکلا ہے ہے ٹھیک اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہرب یعنی کہ ہرب سے نکلا بیسیکلی اسلام ہمیشہ ہرب کے اندر ہے وار کے اندر ہے ہرب حیال ہیلا ہرب حیال ہیلا ملٹری سائنس کے اندر ادب ہے ایک حیال کا اور اس کے اندر ایک سیکشن ہے فائیو ٹین بی جس کے اندر حیال کا سب سیکشن بتایا گیا ہے ادب الدجال ادب الدجال ادب تھیوری تھیالوجی آف دا جال جھوٹ کی theology in the theology of the law method of debating اب یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے یہ ایکسپلسٹ مسلم اور نان مسلم کی آپس میں ڈبیٹ کی بات ہو رہی ہے جو مسلمان ہمارے ساتھ ہمارے چینلوں پہ آگے کرتے ہیں اور زید پٹیل جیسے ڈنگر کرتے ہیں اور ان کو ان کو لگتا ہے کہ میرے کو پتا نہیں ہے ان کو اس کو میں نے پہلے بتایا تھا میں تیرا باپ ہوں سالے تو مر کے میرے چینل پہ ون بائی ون نہیں آئے گا ون آن ون پہ نہیں آئے گا کیونکہ تجھے پتا ہے تھی حیال سے کام لینا ہے ادب الدجال سے کام لینا ہے اور یہ جتنے بھی ڈنگر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت یوٹیوب چینلز کے اوپر سیم سٹلون سے لے کے یہ آواز حق تک کے یہ جتنے بھی نکاح المتا سے پیدا ہونے والی اولادیں ہیں یہ سارے کے سارے اس وجہ سے ہمارے چینل پہ ڈائریکٹ نہیں آتے اور نہ کبھی آئیں گے کیونکہ جس دن یہ ڈائریکٹ ہمارے چینل پہ آئے اور جس دن انہوں نے میرے چینل پہ آ کے کوئی حیال سے کام دیا میں تو اسکرین پہ دکھا کے ان کا حیال توڑنا اور وہ اپنے چینل پہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں کیوں this is the Islamic doctrine of lying for debating اسلام آپ کو ڈاکٹرن دیتا ہے how to debate a non Muslim with deceit deceit کے ساتھ a method of debating in which were discussed questions that were controversial جس میں اگر آپ کنٹروورشل کوشچنس کے اوپر بات کرو it is not a matter of finding the truth تو وہ سچائی جاننے کے لیے نہیں ہے but of convincing the opponent مگر وہ سچائی کے لیے نہیں تو کس کے لیے صرف اپنے اوپنٹ کو کنوینس کرنے کے لیے of the greatest possible probability which one believes to have found اللہ جھوٹ بولو جھوٹ بولو اور جھوٹ بولو یہ ادب ہے دس از اے ادب ان دی اسلامک ڈاکٹرن ke جھوٹ کیوں بولنا ہے کس طریقے سے بولنا ہے کب بولنا ہے یہ اسلامک ڈاکٹرن آپ کو بتا رہی ہے کیونکہ ہپوکریسی کی کوئی سیما نہیں ہے کی بھی سیما ہوتی ہے ارے مودی بھائی کہہ رہے ہپوکریسی بھی سیما ہوتی ہے لیکن اسلام میں ہپوکریسی کی کوئی سیما نہیں ہے مودی بھائی کو نہیں پتا تھا ان کو چاہے کے کوئی بتائے یہ بات آگے چلتے ہیں حیال اکبل دیجال حیال کا ایک سائنس ہے ٹھیک ہے جو کہ ٹرکس کو یوز کرتی ہے کون سے ٹرکس کو سرکمویشن آف دا لا کے اندر legal devices to use of legal for extra legal سبحان اللہ فار ایکسٹرا لیگل یہ جو ٹرم ہے یہ وار کے اندر یوز ہو رہی ہے کون سی وار کے اندر وار باللسان کے اندر زبان کی لڑائی کے اندر کیونکہ ہمارے پاس حدیث آتی ہے کہ حدیث بات بتاتے ہیں اب یہ دیکھ لیں ادب الدجال this became the technical term for the method of debating تو یہ ارلی آرتھوڈاکس اسلام میں ادب الدجال جو ہے یہ ایک سپیسیفک ٹیکنیکل ٹرم کے طور پہ یوز ہونا شروع ہوا for debating questions that were controversial ایسے کوشچن جو کہ کنٹروورشل ہے کیا اللہ جو ہے وہ اسٹری کرتا ہے کیا اللہ گمراہ کرتا ہے نہیں نہیں نہیں نہیں اللہ تو نہیں گمراہ کرتا اللہ تو نہیں گمراہ کرتا کیا اللہ آپ کو ہیلا دیتا نہیں نہیں نہیں نہیں اللہ تو ڈسیو نہیں کرتا یہ کنٹراورشل چیزوں کے اوپر ادب الدجال استعمال ہونا شوا ارلی سے if it was no more a matter of finding the truth اب سچائی کو جاننا میٹر نہیں کر رہا but of convincing the dupe مگر اب آپ نے صرف اوپوننٹ کو کنوینس کرنا ہے کسی بھی طریقے سے بات ختم اللہ اللہ خیری اللہ صرف کنوینس کرنا ہے تاکہ آپ اسلام میں لے کے آ سکیں اس کو بس سننا کے اندر سننا سائنس یہ ہے علم البلدی the branch of rhetorical sciences which deals with the beautification of the literary style the artifacts of the ornamentation and embellishment of speech سبحان اللہ اسپیچ کو بہتر کرتے ہوئے بیوٹیفائی کریں لٹریری اسٹائل کو سبحان من کیا کیا کیا ہے ہے یہ یہ اس سے میننگ بدل جائے گا نہیں یہ سننا سائنسز ہے سننا آف وار وار کی سننا کیا ہے حیال پرولر آف ہیلا ہیلے کا پرولر ہے آپ کو ہیلا ورڈ اکثر مل جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو Artifact devices expedient stratagem, a means of evading a thing or effecting an object. The word is used in several texting. میں نے سوال کیا یار محمد نے نو سال کی بچی کے ساتھ سیکس کیا اور نہیں وہ جیزس نے جیزس کی مدر نے تین سال کی عمر میں شادی کی تھی ارے بھائی میں نے محمد کے بارے میں پوچھا جیزس کی مدر نے تین سال کی عمر میں شادی نہیں کی تھی لیکن کی بھی تھی تو وہ بعد میں دیکھتے ہیں میں پوچھ رہا ہوں نہیں نہیں نہیں وہ رام نے بھی سیتا کے ساتھ نا سیتا اس وقت چھ سال کی تھی جب شادی کی ارے بھائی وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے کیا واقعی شادی کی تھی کہ نہیں کی تھی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں محمد نے ترپن سال کی عمر میں نو سال کی عمر کی بچی سے شادی کی تھی اور نہیں نہیں نہیں یہ اس زمانے کی بات ہے اور ہمیں پتہ نہیں حدیثیں غلط بھی ہو سکتی ہیں بھائی ہم صحیح بخاری کی حدیث آپ کو دکھا رہے ہیں ارے نہیں نہیں نہیں صحیح بخاری بھی تو انسانوں نے لکھی ہے نا a means of evading a thing this is islamic tactics یہ آپ کو پڑھائے جاتے ہیں مدرسوں کے اندر بتائے جاتے ہیں کس طریقے سے ایویڈ کرنا ہے for answering a particular question حیال is a technical term for stratagem in war war یہ جو یہ جو ہے یہ جہاد باللسان کی بات ہو رہی ہے اس وقت تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں انگلش کے اندر بار بار اس کو وار کہہ رہے ہیں لیکن اصل میں جہاد بل لسان کی بات ہو رہی ہے میں آپ کو ابھی حدیثیں دکھاؤں گا جب ہمارے مسلم آئیں گے اور وہ اس چیز کا ریفرنس مانگیں گے ان چیزوں کے تو میں آپ کو دکھاؤں گا حدیثیں ڈونٹ وری سارا کچھ دکھاؤں گا ابھی میں آپ کو صرف پریزنٹیشن دکھا رہا ہوں These stratagems in war justify by saying attributes to the Prophet really an old proverb. War is this it? Because Muhammad has said that the war is a deception. Therefore, you can do anything in the war. India کیوں ہارا کیونکہ انڈیا میں جو آپ کے لڑاکے تھے وہ وار کے کچھ اصولوں کے مطابق چلتے تھے اور یہ آپ ہسٹری میں بھی دیکھ سکتے ہیں انہی اصولوں کا پالن کرتے ہوئے انہوں نے مسلوں کے ساتھ لڑائیاں کی مسلے کسی بھی رول کے ساتھ نہیں آ رہے کیونکہ محمد نے کہہ دیا ہے کہ war is deceit you can do any kind of deception in war سولہ جنگیں کی اس نے سترویں میں جیت گیا سولہ میں اس کو زندہ چھوڑ دیا میں کہوں گا وہ بندہ پاگل کا بچہ سولہ میں صحیح چھوڑ دیا مجھے پتا اس کو بہت سرہاتے ہیں میں اس کا نام نہیں لوں گا اس وقت لیکن بات یہ پاگل تھا یار تم تیسری دفعہ چوتھی دفعہ پانچویں دفعہ سولہ دفعہ آگے چلتے ہیں کیونکہ محمد نے بتا دیا وار از دا سیٹ بریکنگ اب آپ مجھے کہیں گے کہ یار محمد والا کوئی بندہ آتا ہے آپ سے کہتے ہیں یار اللہ کی قسم کھا لے اللہ کی قسم کھا لے اللہ کی قسم کھا لے اسلام میں اوتھ بریکنگ قسم کو توڑنے کی بھی ڈاکٹر نے سبحان اللہ سبحان اللہ جی جناب جی حضرت اگر آپ اوتھ کو بریک کرتے ہیں آپ نے قسم کھائی ہے اور وہ قسم بعد میں آپ کو توڑنی پڑ جاتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دس مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا لیوش فوڈ نہیں کھلانا آپ نے اس کو فائیو سٹار ہوٹل میں لے جا کے دس مزدوروں کو کھانا نہیں کھلانا فائیو سٹار ہوٹل میں اوسط درجے کا ایسا کھانا جو آپ خود کھاتے ہیں قرآن کی آیت ہے اوتھ بریک کر لو اگر آپ دس مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے گریب ہو تو بھائی گریب بندہ بھی تو اوتھ رکھ کے توڑ سکتا ہے نا بھائی اس کے لیے بھی تو کوئی رستہ دینا اللہ نے تو تین دن کا روزہ رکھ لو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوتھ اوتھ کی کیا اوقات رہ گئی اوتھ کی کیا اوقات رہ گئی قرآن chapter five number eighty nine جا کے پڑھ لیجئے ابھی ہم ڈیبیٹ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے دکھائیں گے ڈونٹ وری یہ کہتے ہیں they have have to to resources already بتا ہے اس کو ہم کرتے ہیں دعویٰ کیا ہے اسلامک دعویٰ ہے کیا اسلامک دعویٰ is a political propaganda it's a political propaganda the former خیلف is set to have and to carry on a parallel campaign by the means of pen قلم کے ذریعے جہاد بلکلم اسلامک ڈاکٹر اور ہمارے خلیف ہونے کی پروپگینڈا دعوا دعوا کال انویٹیشن انگینڈا ٹرانسلیشن کہاں سے لے رہے ہیں برل انسائکلوپیڈیا آف اسلام آپ جا کے ویریفائی کر سکتے ہیں داوا گینڈا دا تھوریکل امپائر فوگیٹ آگے چلتے ہیں اس کو بھی چھوڑتے ہیں یہ ایک یوٹیوب کی ویڈیو ہے اس میں تقیہ لائز اسلام میں کس طریقے سے ہے وہ دکھایا گیا ہے ابھی آپ کو میں یہ ویڈیو دکھاتا ہوں یہاں پہ نہیں صحیح آپ کو دوسرے طریقے سے دکھاتے ہیں دونت بڑی ان دا مین ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامک ڈاکٹر آف لائنگ اتنی زیادہ ان بلٹ ہے اتنی زیادہ ان بلٹ ہے کہ ابھی ہم نے we have not even touch the surface we have not even touch the surface ہم نے ابھی ٹپ آف دی کے اوپر ہے سمجھتے ہیں یہ دیکھیے یہ جو ویڈیو میں دکھا رہا تھا یہ آپ کے سامنے ہے حاضر آپ دیکھیے گا كان في واحد مسلم بجوار واحد يهودي فالمسلم كان يرى من اليهودي ده يعني شيء من الطيبة ولو كانت بسيطة فكان نفسه بأي طريقة أنه يبتكر طريقة يخليه يسلم بها فرح كلمه وقال له يا فلان يعني أليس لك حاجة في الإسلام أنت ما نفسكش تسلم ایک مسلم اور ایک جو ایک علاقے میں رہتے تھے اور جو مسلمان تھا وہ چاہتا تھا کہ یار یہ جو بڑا اچھا ہے مجھے اس کو اسلام میں لے آؤں ٹھیک ہے تو ایک دن وہ جوش بندے کے پاس گیا اور اسے کیا کہا کہ don't you want to accept اسلام کیا تو اسلام کو پسند نہیں کرتا تو اسلام کو ایکسپٹ نہیں کرنا قال والله ما يمنعني من الاسلام الا اني احب شرب الخمر تو جو بندے نے کہا بھائی میں تو نہیں اسلام میں آ رہا کیوں کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ شراب نہیں پینے دیتا لہذا میں نہیں یعنی اسلام قبول کر سکتا انا انا انا فعلا نفسي اسلم اسلم من زمان بس الحاجه الوحيده اللي منعاني ان مدمن خمر فالمسلم ابتكر له له طريقه قال خلاص واشرب الخمر تو مسلم مسلمان جو تھا نا اس کو فوراً ہیلا یاد آیا اس کو اسلامک ڈاکٹرن آف لائنگ یاد آئی اس نے ایک پلان بنایا اس نے ایک مکر تیار کیا بیکاز اللہ خیر الماکرین اس نے ایک مکر تیار کیا اس نے کیا مکر تیار کیا اس نے فوراً سے کہا یار تو اسلام قبول کر لے اور شراب پیتا رہنا کوئی مسئلہ نہیں تو اسلام قبول کر لے اور شراب پیتا رہنا نو مسئلہ نو مسئلہ الحمد للہ براحتك طبعا طبعا المسلم مش قصده كده فقال له له اسلم واشرب الخمر قال قال خلاص ماشي فاليهودي اشهد ان لا اله الا الله الله الله وان محمدا رسول صلى عليه وسلم تو یہودی نے کہا واقعی میں اسلام قبول کر لوں اور پھر شراب پیتا رہوں اس نے کہا بے شک آپ اسلام قبول کر لو شراب پیتے رہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس نے کہا اش... اس نے شادہ پڑھ لی کلمہ شادہ پڑھ لی اشد اللہ اللہ اشد محمد جوش مسلمان ہو گیا اب مسلم نے اسے کیا کہا سنیے فقال له المسلم الان اصبحت مسلما فان شربت الخمر طبقنا عليك حد الخمر وان ارتدت عن دين الله قتلناك فسبق الرجل على دينه ولم يدخل اور اب مسلمان نے اسے کہا بیٹا اب تو ہو گیا مسلمان اب اگر تو شراب پیے گا سالے تو تجھے حدود پنشمنٹ لگے گی شراب پینے کی اور اگر تو نے اسلام چھوڑ دیا تو تو قتل کر دیا جائے گا مرتد ہو جائے گا لہٰذا اب وہ جو ہے اس کی شراب کی عادت بھی چھٹ گئی اور وہ مسلمان بھی ہو گیا الحمد یہ اسلامک اسکالرز اپنے بچوں کو تبلیغ دے رہے ہیں کہ جھوٹ کدھر بولنا ہے کیسے بولنا ہے کیوں بولنا ہے دوبارہ سے دیکھ لیں اینٹرنگ گاڈ قالوا خلاص ماشي فاليهود قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المسلم الآن أصبحت مسلما فإن شربت الخمر طبقنا عليك حد الخمر وإن ارتدت عن دين الله قتلناك فسبق الرجل على دينه ولم يشرب الخمر ابدا بعد ذلك ودي كانت حيله جميله من هذا المسلم وغیرہ دیکھا کتنا بہترین کتنا اچھا پلان تھا کتنا اچھا مکر تھا یہ دیکھو اب اگر اسلامک ڈاکٹرن آف لائنگ اتنی پریویلنٹ نہ ہو تو یہ اتنے بڑے بڑے اسکالرز ٹی وی کے اوپر آ کے لائنگ کو جھوٹ بولنے کو اتنا اپریشیٹ کیوں کریں کتنا اچھا پلان بنایا اس نے انہوں نے کہا اب تو مسلمان ہو گیا سلے اب تو نے اسلام چھوڑا تو قتل اور شراب پی تو کوڑے چل نکل فٹ تو یہ مسلمان کر لیا میں نے ٹاٹا اب کوئی سچا واقعہ نہیں ہوگا لیکن اس واقعہ کو بتانے کا ہو بھی سکتا ہے مجھے پتا نہیں لیکن مجھے امید ہے کہ یہ سچا واقعہ نہیں ہوگا کوئی بھی یہودی اتنا بے نقوف نہیں ہوگا لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام آپ کو بیسک ڈاکٹرن دے رہا ہے جھوٹ بولنے کی اور یہ جو علماء دین ہے یہ آج بھی آپ لوگوں کو اس چیز کے لیے ٹرین کر رہے ہیں ہاؤ ٹو لائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سیم سٹلون جیسا نکاح المتا کی اولاد اور یہ آواز حق جیسے متا کی اولاد اور یہ زید پٹیل جیسے نکاح الرتھ کی اولاد یہ سارے لوگ جھوٹ کیوں نہ بولیں کیونکہ ان کے باپ محمد نے جھوٹ بولا ہے آج آپ کو وہ بھی دکھائیں گے ہم کہاں کہاں بولا کب کب بولا کس طریقے سے بولا اور اس نے اپنے صحابہ اکرام کو جھوٹ بولنے کی تعلیم دی یہ بھی آپ کو دکھائیں گے آج ہم سارے چٹے کٹے کھولیں گے آپ کے سامنے اچھا جی دوبارہ اپنی پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا میں جاتا ہوں جلدی جلدی میں سے ختم کروں تاکہ ہم اسٹریم کو لوگوں کے لیے اوپن کر دیں اور جتنے بھی مسلموں نے جوائن کرنا ہے وہ جوائن کر سکیں اس کو ہم چھوڑتے ہیں اس کو بھی ہم چھوڑتے ہیں اسکپ کرتے ہیں ایتھکس ورسز ڈائلیکٹس کو بھی ہم چھوڑتے ہیں ذرا ڈیپر ٹاپک ہے we we will will skip skip that that artifacts کو بھی چھوڑتے ہیں امام غزالی کے اوپر آتے ہیں جن کے بارے میں میں نے شروع میں کہا تھا امام غزالی کی اس کتاب کے ریفرنسز کو امام شافی رحم اللہ علیہ نے اپنی شرح کے اندر لکھا ہے ونس اگین امام غزالی کے ان ریفرنس کو امام غزالی کے ان ریفرنس کو امام شافی نے اپنی شرح کے اندر کوٹ کیا ہے کیوں کیا عمدہ تو سالک جو ہے جو کہ امام شافی کی شرح کی کتاب ہے وہ امام غزالی کو کوٹ کرتے ہیں میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا آج ابھی پہلے پریزنٹیشن لے لیں ریفرنسز سالک سے دکھاؤں گا اس کے اندر میں نے صرف امیجز ڈالے ہیں آگے چلتے ہیں about the book Imam Abu Hamid al Ghazali is the the greatest theologian of Islam he was the حجت of Islam the proof of Islam Imam Ghazali کو حجل اسلام کہتے ہیں پروف آف اسلام کہتے ہیں ایجپٹ ٹوڈے کے اندر ان کی اس کتاب کے بارے میں لکھا جاتا ہے امام غزالی ٹوڈے از نون ایز حجت الاسلام Arabic for the proof of the religion of the prophet promising renew of the faith entirely یہ حجت ہے اسلام کی یہ کیا بتاتے ہیں ہمیں اور ہم ان کے ریفرنسز ان کی اپنی کتاب میں سے اور عمدہ تو سالک میں سے دونوں کے دونوں آج شو کریں گے اگر کمپلیٹ ریفرنس آج نہیں دکھا سکا تو میں اس کا پارٹ ٹو بھی بناؤں گا so don't worry Islamic doctrine کو ہم ایکسپلین کریں گے تاکہ آپ کو پتا لگے یہ جتنے چینل ہمارے خلاف بول رہے ہیں جتنے چینل ہمارے خلاف بھونکتے ہیں یہ ہمارے سامنے آ کے بات کیوں نہیں کر سکتے اس وجہ سے اس وجہ سے and I tell you knowledge is power remember this Imam Ghazali کہتے ہیں بارے میں کہا جاتا ہے اس کے کام نے اسلامک دنیا کے اندر ہسٹری کے اندر اس کو پرومینٹ کیا اور اس کو حجت آف اسلام یعنی کہ پروف آف اسلام کے طور پہ لوگ بولتے ہیں اس نے جو کنٹریبیوٹ کیا اس کی وجہ سے اسلامک نیشنز فارم ہوئی ہیں باقی چیزیں کچھ سکپ کرتے ہیں ہم سیدھا مدعے پہ جاتے ہیں اینڈ پرمیسبل لائن کون کون سی ہے کیا کب جھوٹ بولنا اوبلیگیٹری ہے اوبلیگیٹری کا مطلب کیا ہوتا ہے لازم ہے جھوٹ بولنا لازم بھی ہو سکتا ہے کبھی کسی نے سوچا تھا کبھی سوچا تھا کہ جھوٹ بولنا لازم ہو جائے کسی جگہ کے اوپر جا کے میرا خیال ہے کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا اس بارے میں یہ ضرور سوچا ہوگا آپ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن اوبلیگیٹری یہ نہیں سوچا ہوگا اوبلیگیٹری کا مطلب ہوتا ہے لازم کمپلسری ضروری کا تو سالک I will not eat this wheat اگر ایک بندہ قسم کھا لے کہ میں یہ والی ویٹ نہیں کھاؤں گا میں ویٹ کہتے ہیں گندم ایک بندے نے قسم کھا لی میں گندم نہیں کھاؤں گا but then makes it into a flour لیکن پھر وہ اسے آٹا بناتا ہے اور پھر اسے روٹی بنا لیتا ہے اینڈ ہیٹس اٹ تو اس نے اپنا اوتھ بریک نہیں کیا یہ اسلام آپ کو ڈسیو کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے نان مسلموں کے ساتھ کیسے ڈسیو کرنا ہے انہوں نے مثال کیا دی ہے کہ نان مسلم کے ساتھ کوئی بات ہو رہی ہے ایک ایگزامپل دینی ہے نا انہوں نے بتانا کہ کس طریقے سے آپ اپنا اوتھ رکھو کہ آپ اپنی بکواس بھی کر لو اور پھر بھی آپ کا اوتھ بریک نہ ہو تو کیا کرو آپ یہ مت کہو کہ میں آٹے کی روٹی نہیں کھاؤں گا آپ یہ مت کہو کہ میں گندم کی روٹی نہیں کھاؤں گا آپ کو میں گندم نہیں کھاؤں گا اور پھر گھر جاؤ گھر جاؤ اور وہی گندم کے دانوں کا آٹا بناؤ اور اس کی روٹی بنا کے کھا لو آپ نے اپنی قسم نہیں توڑی کیونکہ آپ نے گندم نہیں کھائی سالے اسی گندم سے تو آٹا بنایا اسی گندم سے تو روٹی بنائی نہیں this is call example of breaking an oath yet not breaking اسلام آپ کو بتا رہا ہے جھوٹ کیسے بولنا ہے شریعہ بتا رہا ہے جھوٹ کیسے بولنا ہے when a person swearing an oath about something in the future affirming or denying that it will occur includes the expression inshallah مسلح سے جب بھی آپ بات کرو گے وہ اکثر کہے گا انشاءاللہ تم کل آؤ گے انشاءاللہ میں بالکل آؤں گا وہاں پہ قسم کھاتا ہوں جی کل میں آ جاؤں گا میں آپ کے کل سو روپیہ جو میں نے آپ سے ادھار لیے تھے میں آپ کو واپس دے دوں گا انشاءاللہ واپس دے دوں گا now look what he says before finishing the oath then the oath is not broken in any event because اللہ نے تو ول ہی نہیں کیا تھا انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اف اللہ ولز تو اللہ نے چونکہ ول ہی نہیں کیا تھا اللہ نے اس کی حجت نہیں پوری کی تھی تو لہٰذا اوتھ اب نہیں ٹوٹا تمہارا کیونکہ تم نے کہہ دیا تھا انشاءاللہ اللہ کی پرمیشن سے اللہ کی اجازت سے کل میں تمہیں تمہارے ادھار کے دس ہزار روپے واپس کر دوں گا لیکن کل تمہارے پاس دس ہزار روپے نہیں ہے اسے واپس کرنے کے تو تمہارا قسم نہیں ٹوٹی کیونکہ تم نے انشاءاللہ بیچ میں کہہ دیا تھا اللہ نے ول ہی نہیں کیا اللہ نے اس چیز کی اجازت ہی نہیں دی یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں بھائی یہ تو سالک سیکشن او وہ کہہ ہے تمہاری قسم نہیں ٹوٹی کیونکہ تم نے انشاءاللہ کہہ دیا تم نے اللہ پہ ڈال دیا تھا تو ہر وہ مسلمان جو تمہیں کہتا ہے تمہاری میں تمہاری بہن کے ساتھ بالکل کچھ نہیں کروں گا انشاءاللہ میں بہت میں وہ سر وہ سب کچھ کر سکتا اسلامک ڈاکٹرن آف لائنگ شریعہ اسلامیہ سالک section O nineteen point five justice section nineteen is about justice justice <laughs> انصاف اس کے اندر بتایا جا رہا ہے trust me I will not break my oath Sahih Bukhari کی دیس ہے سات ہزار ایک سو چھیالیس دا prophet said O Abdul Rahman do not seek to be ruler for if you are given authority on your demand then you will be held responsible for it but if you are given it will be ask for it then you will be held by in it if you ever take an oath کی کیا اوقات ہے اسلام کے اندر محمد صاحب کی حدیث ہے صحیح بخاری حدیث سات ہزار ایک سو چھیالیس آگے دیکھتے ہیں مجھ پہ ترسٹ کرو بھائی میں قسم کھا رہا ہوں ابو ہریرا رپورٹڈ اللہ کے پیغمبر نے کہا who took an oath and then found anything better should expiate ہم ڈو سم تھنگ بیٹر سبحان اللہ بھائی قسم کی کیا حرمت رہ گئی ہے کوئی حرمت ہے بڑے لوگ آئے کہتے ہیں مسلمان کو مسلمان قسم کھا لو قسم کھا لو اللہ کی قسم کھا لو قرآن پہ قسم کھا لو فلانی کی قسم کھا لو تکیا نہیں ہے اب کمال تمہیں شروع میں بتایا دس از ناٹ تکیا اگر کوئی بندہ اب تکیے کا لفظ لائف چیٹ میں لکھے گا نا تو میں اس کو خود بین کر دوں گا دس از ناٹ تکیا دس از این ادب جھوٹ بولنے کے آداب ہیں اسلام کے اندر اور شروع میں بتایا تکیا اسپیسیفک فور جب تم لوگوں کے اوپر تلوار آ جائے مسلمانوں کے اوپر اپنی جان اور مال کی حفاظت کے لیے تکیا ورنہ نہیں ورنہ یہ ہے اسلامک لائن آف ڈسپشن حیال ادب علم الرجال توریا دکھائیں گے آپ کو مزید مطلب ہے کرسنگلٹی of ex wife adultery without legal profit his become liable of the punishment پرائب for this and the possibility also denying the permeability of the child born to the wife سبحان اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک بندے نے ایکیوز کیا اپنی بیوی کو کہ اس نے سیکشل انٹر کورس کیا ہے پروفٹ نے دونوں کو بلایا اور اوت آف لیان لیا اور دونوں کو سیپریٹ کر دیا وہ تو لیان کیا ہے تو تین دفعہ اس کی گواہی دے کہ میں نے میں مانتا ہوں اللہ کو آدھے نظر جان کے کہ اس نے یہ کام کیا ہے میں جانتا ہوں اللہ کو آدھے نظر جان کے کہ اس نے کام کیا ہے میں جانتا ہوں اللہ کے نظر جان کے کہ اس نے کام کیا ہے میں جانتا ہوں اللہ نظر جان کے اس نے کام کیا بات ختم ٹاٹا بائے بائے قرآن سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ یوزری ہے یہ بھی آپ کچھ ٹائموں کے اوپر لے سکتے ہیں لیکن ہم اس کو بھی چھوڑتے ہیں چلو پڑھ لیتے کیا کرنا in law double sale which is legal this device to get around the prohibition of interest interest کو اسلام نے بین کر دیا اب اگر انٹرسٹ نہیں لے سکتے تو بھائی کمائیں گے کیسے مر جائیں گے نا تو اسلام نے ایک نیا چیز دیا آپ کو کیا چیز دی ہے اسے کہتے ہیں ڈبل سیل جو لوگ مارکیٹ میں ہیں اور کام کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ڈبل سیل کیا ہوتی ہے ڈبل سیل کیا ہوتی ہے سنیے گا an example is the transaction called مختراترا where the debtor sells to the creditor slave for cash and immediately buys the slave back from him for a greater amount payable at a future date سمجھ لگی بات کی نہیں سمجھ لگی دوبارہ آپ سمجھاتا ہوں میں نے کمار کو سلیب بیچا دس ہزار روپے میں میں نے کمار کو دس ہزار روپے میں سلیب بیچا تو کمار نے مجھے دیا دس ہزار دیا میں نے اپنا سلیب اس کو واپس دے دیا اب میرے پاس کمار کے دس ہزار روپے آ گئے اور میرا سلیب اس کے پاس چلا گیا لیکن اب میں نے ابھی اسی ٹائم پہ کمار کو پندرہ ہزار روپیہ دے کے اس سے سلیب واپس خرید لیا اب سلیب میرا دوبارہ میرے پاس آ گیا اب کمار کے پاس پندرہ ہزار روپئے چلے گئے انٹرسٹ رام ہے لیکن آپ کے پاس لیگل ڈیوائسز ہیں کہ آپ انٹرسٹ کیسے بنا سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب وہ جو پندرہ ہزار روپیہ ہے وہ جو کمار نے میرے کو دینا ہے اس نے ابھی نہیں دینا اس نے فیوچر ڈیٹ میں دینا یہی تو بات ہو رہی تھی انٹرسٹ پہ پیسے لینے تھے نا پہنچ گئے پیسے فیوچر ڈیٹ میں دے گا اور جو سلیو ہے اب وہ میرے پاس کس طریقے سے پڑا ہوا ہے وہ ایز اے گارنٹی پڑا ہوا ہے کہ جب تک تو پیسے نہیں نہ دے گا یہ سلیب میرے لیے کام کرے گا ڈبل انٹرسٹ کیا ہو رہا ہے یہ ڈبل انٹرسٹ اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں Islamic doctrine of lying and deceit سبحان اللہ دیٹ فور گیٹ اوکے جی کافی ہے میرے خیال میں آج کے دن کے لیے بیسک اس کی تعویل جو میں نے دینی تھی اب ہم ان تمام چیزوں کو شریعہ سے قرآن سے حدیث سے پروف کریں گے کہ اسلام میں ڈاکٹر آف لائنگ کس طریقے سے ہوتی ہے اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جس کسی نے بھی آنے کا ہے وہ آ جائے یہ میں انویٹیشن دے رہا ہوں اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے انویٹیشن ہے پلیز نان مسلم نہ جڑے میں بار بار کہہ رہا ہوں نان مسلم نہ جڑیں اگر نان مسلم جڑے تو مجھے بلاک کرنا پڑے گا اسٹریم یاد سے کیونکہ ٹاپک بہت بڑا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ٹائم لیفٹ رائٹ ویسٹ ہوئے اور اگر کوئی مسلمان نہیں جڑے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اپنی ڈاکٹرن پوری رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم سٹریم کو بند کر دیں گے بلکہ لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا کہ کم وقت میں ان کو میکسیمم مواد مل جائے گا سو so, مجھے مسلمانوں کی کوئی حوث نہیں ہے ہمیں صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہمیں ریجیکٹ کر سکتا ہے کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے اور ریجیکٹ کرے تو نان مسلمس بالکل نہ جڑیں بار بار بول دیا ہے نان مسلمس بالکل نہ جڑیں نان مسلم جڑے بلاک ہو گئے تو پھر میرا ذمہ توش پوش اوکے سب سے پہلے ہم بات رکھیں گے اپنی صحیح مسلم دو ہزار چھ سو پانچ اے کے اوپر ملٹیپل حدیث ہیں اور ہم آپ کو یہ ساری حدیث دکھائیں گے a lie is not one who tries to bring reconciliation among people and speak good in order to avert dispute or he conveys گڈ ابن صاحب anything what the people speak as a lie, but in three cases. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنیرک بات یہ ہے کہ لائے جو ہے جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہے ہی نہیں اگر وہ اچھائی کے لیے ہو یا لوگوں میں اچھائی کی بات پھیلانے کے لیے ہو اور ہی کنویز یا اچھائی کے بارے میں ہو وہ جھوٹ جھوٹ ہی نہیں ہے اینی آؤ یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے یہ ہماری پہلی حدیث ہے یہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے اور لیکن کچھ سپر چیٹس ہیں وہ پہلے لے لیں اس کے بعد ہم یہاں سے سٹارٹ لیں گے کیونکہ کافی لوگ ہمارے ساتھ دینی بھائی بھی جڑ چکے ہیں دینی بھائی آپ کا سواگت ہے ویلکم جی شکریہ جناب جی بھائی کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے بیفور کہ ہم سپر چیٹس چلیں ابھی ابھی آپ پہلے سپر چیٹ پڑھ لیں ایمان والے بھائی لوگ آئیں پھر بات بڑھتی آگے لائنگ جی جی. کی فطرہ میں لائنگ اور بروٹیلٹی تو نہیں ہے لیکن اسلام کے اندر بے شک بھری ہوئی ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا ہاں یو چاچا چودھری جی آتے ہیں ہنڈریڈ تھاؤزینڈ سبسکرائبر سمیر صاحب ہیں کوئی وہ کہہ رہے ہیں Adam seeker Urdu for your knowledge <laughs> thank you so very much for your five dollar super sticker super chat Rishabh Rai ji thank you so very much for your super sticker human being ایک دفعہ پھر آیا ایرم بھائی work with anti terror agencies if you can all right sir sir ہماری ایجنسی خود کی اتنی بڑی ہوگی ہم کہاں کہاں پہ جائیں گے سر لیکن ضرور جائیں گے دیکھتے ہیں راشٹرا راشٹر پرتھم پتھم thank you so very much sir بہت تو آپ مزتی ہے اس کے لیے اور بڑا سارا کچھ ہے جیسا کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور پھر جام چند جی آتے ہیں ساجد آپ کی آواز میں عربی تفسیر سننی ہے اوکے ساجد بھائی سے ہم سن لیں گے Adam the great thank you so very much Pratham ji اور ڈارلنگ اسٹرینجر جی نے ہمیں سپر اسٹیکر دیا thank you darling stranger ji بہت بہت شکریہ Rishabh Rai ji thank you so very much and Bihar والے بابا جی آئے ہیں ہمارے پاس نائن نائنٹی نائن کے ساتھ کہتے ہیں I think in the last twenty four hours this is the third stream where Adam is presenting do the effort you put forward for this cause is astounding my respectful salute to you personally Adam drink me drinks ڈالنے <laughs> دے سر ان لوگوں کو ڈالنے ان کے پاس اور اوقات کیا یار اوقات لائک جھوٹ نہیں بولیں گے تو کیا کریں گے بےچارے ان کی اوقات اتنی ان کی اوقات اتنی ہی ہے بس زیادہ نہیں ہے اور مومن رول ماڈل ہیں انشاءاللہ چلو جی بہترین مومو رول ماڈل ہیں انشاءاللہ اللہ دو تو حلال ہے حضرت آدم الحمد للہ جام جی، چند جی دیپک جوشی جی کچھ کہہ رہے ہیں جو کہ مجھ سے نہیں پڑھا جا سکتا دینی بھائی پڑھیں گے بھائی دینی بھائی پڑھیں گے پر وچن نہ جائے بھارت میں ہریش چندر جی نے سچ اور اور وچن کے لیے چھوڑ دیا اپنے بیوی بچے کو بیچ دیا لیکن وچن جھوٹا نہیں کیا اپنا قسم جھوٹی نہیں کی اپنی اپنا کنگڈم چھوڑ دیا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا جی۔ تو یہی تو بات ہے نا سر اسلام اس کے اپوزٹ چلتا ہے نا یہی میں دکھا رہا ہوں اور سبھی انڈیا میں جن حملہ ہوا وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکے اسی وجہ سے they had to lose at certain location J ji کہتے ہیں I am a student. During holidays, I read about Islam and uh, uh, scriptures. I am I am scared about hell on judgment day. Wish I had not read about it. Wish I was dead when I was a child. کیا مطلب ہے یار تمہارا آر یو شیور کیا اسلام میں ڈر اور تم نے مان لیا اس کی باتیں ارے بھائی کیا بکواس ہے یار تم لوگ کیسے ڈر سکتے ہو اس اللہ سے جو اتنا بڑا جھوٹا ہو مکار ہو منہ سے کہہ رہا ہے آج آپ کو دکھائیں گے ڈونٹ وری اگر ابھی بھی آپ کا ڈر نہ اترا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بلا وجہ ہی ڈر رہے ہیں اور ڈرتے رہیں گے بالکل ایسے بچے کی طرح جو اندھیرے سے ڈرتا ہے تو اینی ہاؤ آگے چلتے ہیں ہمارے پاس کافی رہن جی ہیں hello Lala ji sorry for the late join sir آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس پڑھیں گے سارے stream super sticker thank you Desi ji Jatin دیسی جی جتن دیسائی دیسائی جی بہت بہت شکریہ Muhammad ji thank you and then C M ji کیا پروفٹ مکیمبو بائبل میں مینشن ہے سر وہ ابھی اس کی لدا اس کی لدا شارٹ ویڈیوز چل رہی ہیں آپ دیکھتے جائیے گا اس کو ابھی ایک ڈالیے اور ایک شارٹ ویڈیو ڈالیے ون منٹ کی ابھی آپ دیکھیں وہاں پہ ساری اس کی اما ریڈی ایک ہوگی الحمد للہ تمام ہیم اللہ کے لیے ہے ایڈم بھائی this simple human nature destroyed by Islam had caused our brothers to become چور کنیور ڈسپٹیوز تھیوز بہت لمبا ٹاپک ہے اسلامک بات کرتے ہیں سمپل بالکل بیس ایسنس کے اوپر تو جناب اللہ نے آپ کو صرف اور صرف اپنی بات کے لیے پیدا کیا ہے دماغ بھی ختم کر دیتے نا پھر دماغ کیوں رکھا تھا اینی آؤ ہمارے پاس حقوق سیکر جی ہیں وہ بھی اپنا کلام رکھ لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں جی حقوق سیکر جی سواگت ہے آپ کا ہلو جی mister true are you Muslim mister true ji آپ مسلمان ہیں ہاں یا نا بھائی پلیز آج کے دن میں نہیں تو مجھے آپ کو نکالنا پڑے گا اور آگے جانا پڑے گا اپنے کام کے اوپر ہلو حضرت ہیلو ہیلو ہلو بول دو بھائی آج کے دن میں بول دو اوکے نہیں نہیں بولنے کا کا ان دل چاہ رہا تھا اوکے جی آگے چلتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں جناب اسلامک شرح کے اندر جھوٹ بولنے کے اوپر کیا کیا گیم ہے ہم سب سے پہلے سٹارٹ لیا تھا صحیح مسلم کے حدیث سے دو ہزار چھ سو پانچ ایک جھوٹا جھوٹا نہیں ہے اگر وہ ریکنسائلیشن کے لیے دوستی کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا کسی اچھائی کے لیے جھوٹ بولتا ہے اور تین ٹائم میں جھوٹ بولنا تو ویسے ہی حلال ہے کون سے تین ٹائم میں آئیے دیکھتے ہیں for bringing reconciliation among the person and the narrator of the word of the husband to his wife and the narration of the word of wife to husband in in a twisted form order to bring reconciliation from them. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pappu بچی بن کے اور آپ سے پوچھتی ہے میں پپو لگ رہی ہوں ماشاء اللہ اتنی پپو بچی میں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی بس بات ختم پیسہ ہزم بالکل جھوٹ بول سکتے آپ کیونکہ اس سے آپ کی بیوی خوش ہوئے گی لکھا سامنے لکھا لکھا جی بالکل لکھا ہے بس پپو طریقے سے جھوٹ بولے میٹھا کر کے بولے اسے الحمد للہ ٹھیک ہے نا جی بالکل سر جی بالکل اور اگر دو دوست ہیں ان کے درمیان دو دوستوں کے درمیان بھی جی۔ ٹھیک ہے دو دوستوں کے درمیان بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کیوں بول سکتے ہیں کیوں بول سکتے ہیں سر جی میں پڑھوں پڑھ کے نہیں اس وجہ سے بول سکتے ہیں کہ آپ نے ان کی دوستی کرانی ہے ایک منا بھائی جو ہے نا گالیاں نکال رہے ہیں دینی بھائی کو میں منا بھائی کے پاس جاتا ہوں تو نہیں ایڈم بھائی واقعی ایسی بات کر رہے تھے دینی بھائی منا بھائی کو گالیاں نکال رہے ہیں دے دبا دب گالیاں نکال رہے ہیں میں جا کے منا بھائی منا بھائی دینی بھائی گالیاں نہیں نکال رہے وہ تو پیار کرتے ہیں بس بہت ہی اچھے ہیں آپ کے لیے مرے جا رہے ہیں اب ہاں۔ منا بھائی ادھر بیٹھے ہیں میں اب دینی بھائی کی طرف جا رہا ہوں منا بھائی کہہ رہے ہیں دینی بھائی کو میں قتل کر دوں گا جب نظر آئے گا سالا یہ تو وہ میں دینی بھائی دینی بھائی منا بھائی کہہ رہے ہیں یار منا بھائی آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے یار وہ تو بہت آپ سے پیار کرتے ہیں آپ ایسا مت کریں اور جناب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے جھوٹ بولیں تیسرا جھوٹ کس میں بول سکتے جی ان کی یونٹی قائم رہے تاکہ الحمد للہ Hmm. لیکن دس گوز اونلی فار نا کافر کا تو ویسے ہی آپ دوست نہیں بنا سکتے بھائی جی۔ ہاں۔ ٹھیک ہے اور تیسرا کیس کون سا ہے لڑائی کے اندر بیٹل کے اندر بیکوز وار از ڈسپشن تو لہٰذا مجھے بتائیں دو دوستوں کے درمیان جھوٹ بول سکتے ہیں آپ میاں بیوی آپس میں جھوٹ بول سکتے ہیں لڑائی میں جھوٹ بول سکتے ہیں جھوٹ کہاں نہیں بول سکتے اب یہ بتا دو ہے کوئی مسلمان جو بتائے کہاں جھوٹ آپ نہیں بول سکتے کیونکہ آپ بیٹل میں بھی بول رہے ہیں دوستی میں بھی بول رہے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان بھی بول رہے ہیں کہاں پہ نہیں بولنا بھائی <laughs> کون سی جگہ رہ گئی ہے جہاں پہ جھوٹ نہیں بولنا اسلامک ڈاکٹرن آف لائنگ بتاؤ اسلامک ڈاکٹر آف لائنگ یہ ہے اسلامک ڈاکٹرن آف لائنگ آگے چلتے ہیں بہت سارے لوگ تقیہ تقیہ کی باتیں کرتے ہیں ہم تقیہ کی باتیں بھی یہاں پہ رکھ لیں تاکہ لوگوں کو تکیا میں اور دوسرے میں فرق علیحدہ علیحدہ واضح ہو جائے تکیا از اے سیپریٹ تھنگ وہ اس سے بہت سیپریٹ ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا سپر ان کو لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں ہمارے پاس سنجیو صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں thanks for great work for noble cause difficult to make every moment ex Muslim but easy to wake them up absolutely absolutely sir that's what we are doing we are waking them up my sexy ji بول رہی ہیں سر میں میں لکھا ہے اس نے ہندی میں آپ ہی پڑھے سر اچھا میں سے اچھا میں تو نہیں یہ بولوں گی ان کا نام صاحب نے لے لیے اچھے کام کے لیے جھوٹ بولنا اچھا ہوتا ہے اونچا پیجامہ اس ناؤ حقوق سیکھ کر کیا بولتی تو لو مومو لائف مومو پیس اچھا یہ اونچا پیجامہ نے اپنا چینج کیا ہے نام اچھا اچھا اچھا, اچھا۔ میں سیکسی ہو گئی ان کا یہ پیچھے والا ڈائلگ سمجھ میں آتا ہے نا لائف مومو لو مومو جی۔ آگے چلتے ہیں ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں اسلام آپ کو کیا بتا رہا ہے ہوں الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اہ لا lying to your wife by denying having a second wife is lawful goal is to preserve your ship with her as this goal is confirmed to sharia Allah knows best نہیں نہیں Allah Allah does not know best یہ لیجیے دقت وہ Allah does not know best اس لیے اس کو پڑھا ہی نہیں میں نے سوال کیا ہے یہ دیکھیے گا سوال کیا husband may be lying to the wife about not taking another wife husband may be lying to the wife about not taking another wife is it haram or halal for a husband to lie to his wife about taking another wife to prevent her from becoming upset or leaving the marriage تو کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں اپنی کرنٹ بیوی سے کہ میں نے دوسری شادی نہیں کی ہے اور دوسری شادی کر لوں کیا یہ حلال ہے کیونکہ محمد نے تو بولا کہ ایک خامد اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہے پریز بھی بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا It is reported by Muslim, Imam Muslim, from Flana Tamkana, Flana Tamkana. The lie is not a lie. One who reconcile people by saying good or reporting good جو تمہارے پاس سیکنڈ وائف ہے اور تم ڈینائی کرو کہ تمہارے پاس دوسری وائف ہے It It it. is is is halal. halal. Har not haram. There no harm in مجھے بتاؤ انڈیا میں کتنے مرد ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا کہ ان کی دوسری بیوی ہے لیکن انہوں نے دوسرے دیش کے اندر یا دوسری اسٹیٹ کے اندر اپنی دوسری بیویاں رکھی ہوئی ہیں سر بہت سارے کیسز ہیں بہت سارے کئی باری تو وہ کافی کیسز جو ہیں وہ میڈیا میں بھی آئے ہیں ایسے کیسز کافی وائرل ہوئے وہ تو جھوٹ بولنا بیوی کے ساتھ حلال ہے کہ نہیں ہے جی، بالکل ہے صحیح مسلم میں ہے ابن ماجہ میں ہے نسائی کے اندر ہے ملٹیپل جگہوں کے اوپر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہو اپنی بیوی سے کہ آپ نے دوسری شادی کی ہے کہ نہیں کی ہے اسلامک ہے اس کے اوپر اور آپ کو ہم ایک ریفرنس دکھا رہے ہیں ملٹیپل اس کے اوپر موجود ہے مسلمان عورتوں دیکھو سمجھو نکلو اس سے کہ اسلام میں اگر چار شادیوں کی اجازت ہے تو پھر اگر آپ کو پہلی بیوی ہے آپ کی دوسری سے شادی کرنی ہے اگر نا تو آپ کو پہلی سے اجازت لینی پڑے گی نہیں نہیں مطلب سر یہ جو مفتی مولانا جی جو زید پٹیل جیسے جو ہے یہ یہی بولتے ہیں جب ان کو کوئی جا کے کوشچن کرے نا ظاہر سی بات ہے لوگوں کو بھی یہی سکھاتے ہیں کیسے کنورژنس کیسے ہوتے ہیں اگر کوئی لڑکی کنورٹ ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے اچھا پوچھتی تو ہے کہ آپ میں چار شادی آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے آپ ڈونٹ آپ الاؤ نہ کرو اس کو دوسری شادی کے لیے وہ نہیں کر سکتے دس از ہاؤ دے ان کو برین واش کرتے ہیں اور کیا جی۔ قرآن کیا کہتے ہیں دین میری دوست that please you of a women two or three or four ایک کا ہے جی اور قرآن میں ہے ایک کہاں ہے ایک کہاں ہے ارے ہاں یہ نہیں سوچا کبھی ایک کہاں ہے ایک کہاں ہے دین میری دوست that please you of women two or three or four where one where is one ایک کہاں ہے ایک کہاں شادی کہاں نہیں ہے وہ نیچے لکھا ہے انہوں نے but if you fear that you will not be just but I don't think so then marry one then میری ون اگر تم سمجھتے ہو کہ تم جسٹ نہیں رہ سکو گے تمہارے ٹھلے میں اتنی طاقت نہیں ہے تمہارے گھر میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم ان جسٹلی ڈیل کرو گے دین میری ون اچھا یہ اونلی انہوں نے بریکٹ میں کیا ہے بھائی اونلی کو چھوڑے گولی مارے اس کو اچھا۔ دیکھو اسلام تو شروع ہی دو سے ہو رہا ہے جی وہ ایک سے شروع نہیں کر رہا وہ دو سے شروع کر رہا ہے دین میری ٹو اور تھری اور فور ارے یار اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ صحیح طریقے سے میں نے آج تک اس آیت کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے سر سمجھنے کی ضرورت سیریسلی میں میں سچ میں بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے تو ہمیشہ اس کو کہیں گے وہ کہیں گے کہ آپ جسٹلی ڈیل نہیں کر سکتے کبھی بھی کسی کے ساتھ تو محمد نے بھی جسٹلی ڈیل نہیں کیا تھا نو ہی ڈیڈنٹ یس اس نے عائشہ کو زیادہ ٹائم دیا بلکہ سودا کا ٹائم بھی عائشہ کو دیا وہ تو سودا نے خود کہا تھا کیونکہ محمد نے طلاق دینے کا کہا تھا محمد نے کہا میں تو طلاق دینے لگا ہوں انہوں نے کہا طلاق نہ دے تیری مہربانی میں مر جاؤں گی بڈھی ہو گئی ہوں ساری عمر میں تیرے پیر دھو دھو کے پیے اب طلاق دینے لگا تو مجھے تو ایسا کر تو میرے پاس آئی نہ کر تیرے پاس اچھی اچھی پپو پپو بچیاں ہیں میں تو بڈھی ہو گئی ہوں تو ان کے پاس لے جائے کر ان کو ٹھوک ٹھوک لیا کر میں اپنا ٹائم بھی عائشہ کو دے دیا پر ان ریالٹی اگر دیکھو قرآن ایکچولی سٹارٹس وتھ 2 اور 3 اور 4 جی بالکل محمد نے تو خود جسٹلی ڈیل نہیں کیا لیکن اگر آپ جسٹلی ڈیل کر بھی نہیں سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کہتا ہے وہ بڑا غفور رحیم ہے اگر نہیں کر سکو گے تو بڑا کفور نہیں میں آپ کو اگلی آیت دکھاتے جی یہ دیکھئے یہ دیکھ یہ اور ہم جانتے ہیں کہ تم جسلی ڈیل نہیں کر سکو گے ایک سیکنڈ کہاں پہ گئی وہ آیت ایک سیکنڈ اچھا وہ کہیں اور ہے بعد میں دیکھ لیں گے بارہ جی،, جی جی ٹھیک ہے جی جی۔ اچھا، ورنہ رائٹ رکھ لو جتنی مرضی ڈیلنگ جسٹلی اور اس ٹائپ کی چیز کوئی نہیں ہے وہ تو ویسے سلیب ہے نا جی وہ تو سلیب ہے ان سے کوئی اچھا اور یہ لوگ جو زیادہ تر ڈینائی کرتے ہیں نہیں نہیں وہ تو بعد میں نا ان کو تو شادی کر لیکن کہاں ہے اگر شادی کی بات ہو تو پھر یہاں پر تو سیدھے سیدھے لونڈیوں کی اجازت دی گئی ہے نا یہ اتنی سی بات ہے ہمارے پاس کوئی بھائی صاحب آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ مومن ہے کہ نہیں ہے جی مسٹر کونگ جی مومن ہے میں نے کہا تھا اگر آپ مومن ہوئے تو مجھے بلاک کرنا پڑ جائے گا لیو کانگ جی بولیے گا ہلو جی ہلو مسلمان ہیں سر آپ مسلم تو فی الحال نہیں ہوں کیا کر نے ابھی بولا تھا کہ نان مسلم میرے ساتھ مت جڑے بیکوز میں ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں اور میں اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہتا پلیز آپ بین ہو جائیں گے پلیز مجھے ایسا کرنے پہ مجبور نہ کریں یہ نان مومن سٹریم نہیں ہے آپ نان مومن سٹریم میں جڑیے گا یہ میں نے پہلے ایکسپلسٹلی یہ بات بولی تھی جو نان مومن جڑے گا انفارچونیٹلی مجھے اس کو بین کرنا پڑ جائے گا وہ سٹریم یارڈ میں دوبارہ نہیں جڑ سکے گا مسٹر ٹرو سواگت ہے آپ کا مسلمان ہے آپ جی السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر مسلمان ہے سر آپ ہاں سر مگر تھوڑا کنفیوژن میں ہوں ابھی بھی کہ مطلب مسلمان ہو یا نہیں ہو کنفیوژن والے مسلمان نہیں چاہیے سر میرے کو مسلمان چاہیے مسلمان ہیں کہ نہیں ہے ہاں، مسلمان جو میں ابھی دکھا رہا ہوں یا وہ بول رہے ہیں میرے ساتھ مومن ہے کہ نہیں ہے بیچ کی کوئی چیز نہیں ہوتی بیچ میں خسرا ہوتا ہے نماز مطلب وغیرہ پڑھ کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں بٹ بچپن سے تھوڑا مطلب کنفیوژن رہا ہے اس میں نماز پڑھتے ہیں مسلمان ہیں نا چلے بہترین آیت الکرسی سنا دیں آیت الکرسی جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذو سنة ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض منزل لذی اشفو اندہو الا بإذنه یعلمو ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم چلو جی ماشاء اللہ جی سر جی حکم کریں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ہمارے اس ٹاپک پہ جھوٹ بولنے کے اوپر اسلام میں ڈاکٹرن جو دی ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ تو ہے سر مطلب اسلام میں میں نے بھی بہت زیادہ سنا ہے بچپن سے کہ مطلب جھوٹ بولنا کبھی کبھی جائز ہو جاتا ہے جیسے کبھی چلے آپ ایسا ہاں، کریں یہ بتائیں کہ جائز نہیں ہوتا زیادہ آسان ہوگا سچ پر بھی زور دیا جاتا ہے کبھی کبھی اور جھوٹ پر بھی کبھی کبھی الاؤ کر دیا جاتا ہے تو وہی تو کنفیوژن ہاں۔ ہے ہم کو کہ مطلب کب سچ بولنا ہے کب جھوٹ بولنا ہے بول سکتے کب نہیں بول سکتے ہاں۔ نہیں نہیں ایک اور بار بولیے دیکھیں کب بول سکتے ہیں بہت مشکل ہے آپ کے لیے بتانا کیوں کیونکہ ہر جگہ بھی بول سکتے ہیں میں نے آپ کے لیے آسان کر دیا کب نہیں بول سکتے دیکھیں آسانی کر دی نا یہ کم ہاں کیونکہ کم ہے یہ یہ اس کا ریفرنس کم ہے کب نہیں بول سکتے گا وہ ایزیلی بول سکیں گے آپ کیا کہتے ہیں ہاں مطلب اب اسلام کی دعوت جب دیتے ہیں لوگ تو وہ تو اسی بات پر پریشرائز کر کے بولا جاتا ہے نا کہ مطلب اسلام حق ہے سچ ہے تو سچ کی دعوت تو ہمیشہ مطلب وہ تو انکریج کر کیا جاتا ہے بٹ جو جو جھوٹ بولنے کا کانسیپٹ ہے وہ تو آئی تھنک وہ کچھ حدیث میں بھی ہے کہ مطلب جنگ کے دوران جھوٹ بولا جا سکتا ہے یا بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے یا کسی کے بیچ میں جو ہے مطلب کچھ لڑائی جھگڑا ہو کمپرومائز کرانے کے لیے سی بات یہ ہے کہ اگر اگر کوئی چیز جھوٹ بول کے بھی سیم اچیو کرو گے اور سچ بول کے بھی سیم اچیو کرو گے تو وہاں پہ سچ بولنا ہے باقی ہر جگہ پہ جھوٹ بول سکتے ہو می ہاں، مجھے کچھ وغیرہ نہیں کرنا ہے آپ کو مطلب میں آپ کو مطلب بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں مطلب آپ جو سٹریمز کرتے ہو تو سر پھر چھوڑ دینا پھر پھر یہاں پہ کیا کر رہے ہیں پھر چھوڑیں دفاع کریں اسلام چھوڑیں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں پھر ہاں میں تو چھوڑ چکا ہوں سر بٹ وہ جو ذہن میں رہتا ہے نا اسی اسی اسی وجہ سے ہم لوگ ہیں ورنہ تو ہم تو مطلب یار کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یار اگر چھوڑ چکے ہیں تو چھوڑ چکے ہیں یار you are out of Islam بات ختم یار پیسہ اعظم اسلام جھوٹ بولتا ہے بات ختم یار اب اب کیا ہے بیچ میں پیچھے what is what is next what is remaining کیا رہ گیا پیچھے ہاں وہ تو ہم مانتے ہیں کہ مطلب بہت ساری چیزیں سپرسٹیشیس ہیں بہت زیادہ خوف اور ڈر وغیرہ سکھایا جاتا ہے اور لالچ بھی دی جاتی ہے تو وہ تو ہم لوگ مانتے ہیں کہ بہت زیادہ ایشوز ہیں ٹیرریزم ایشوز ہیں یہ سب ہیں تو مطلب ویسے تو چھوڑ چکے ہیں مطلب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ گھر والے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں تو وہ تھوڑا الگ نظر سے دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ پریشانی ہو جاتی ہے مرتد ہو گئے الحمد للہ جی بالکل چلے بہت بہت دھنیہ واد سر آپ کا اچھا لگا آپ کی بات سنی ہمارے پاس ساجد بھائی آ گئے ساجد بھائی لوگ آپ کو بلا رہے تھے پوچھ رہے تھے کہ ساجد بھائی بھائی today Sajid Sajid welcome unmute کریں صاحب امام صاحب mister Sajid Imam okay Rakesh ji thank you so very much super sticker اور ساجد صاحب آ چکے ہیں اور دیکھیں کہ ساجد صاحب کا بولتے ہیں ہمارے پاس محمد جی ہیں انہوں نے فائیو ڈالر کا سپر سیکر دیتے ہوئے کہ ایڈم سیکر زندہ باد thank you so very much Bihar والے بابا جی ایک دفعہ پھر آئے ہیں حقوق سیکر جی ذرا ان کا سپر چیٹ پڑھیں گے آپ بہنوں بھائیوں سپر چیٹ اتنا دو کہ گرگٹ مار این مسلوں کی نتمب میں <laughs> ڈنگی ڈنگی ہو جائے اور اس کا درد ویکس اینڈ منتھس تک رہے انشا اے لالا آگ لگا دو پھر آگ آگ تو لگ چکی ہے جی کہاں کہاں پہ لگ چکی ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے بیڈی بھائی آئے ہیں سواگت ہے sorry Lala ji I am big fan of you but unfortunately کل سے میں مومن بن رہا ہوں یہ روز روز پنیر کھایا نہیں جاتا اس سے اچھا چار وائفس رکھوں ایٹ لیسٹ چار فلیورز کا کھانا <laughs> بیڑی بھائی دور فٹے ہوں تو سیدھے نہ کرو انجی ہمارے پاس جی got to know about Chaturvedi thank you جی بہت شکریہ یعنی باہر جا کے متا کر لو B B is not aware اچھا متا نہیں نہیں متا میں تو ضرورت ہے ہی نہیں یہ نارمل نکاح کی بات ہو رہی ہے exactly. یہ جی، پکے پکی شادی کی بات ہو رہی ہے یہ پکے والے کانٹریکٹ کی بات ہو رہی ہے متا از اے سمال کانٹریکٹ اور سنیوں میں متا نہیں ہوتا بلکہ نکاح المسیار ہوتا ہے اور نکاح المسیار کا بیسک ایسنس یہ ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں کسی کو بی بی اپنے گھر ہے جب دل چاہے آئے جب دل چاہے جائے بالکل جی۔ مما جی کہہ رہے ہیں اونچا پیجامہ یلو یہ دونوں آپس میں لگے ہوئے ہیں بیڑی بھائی کہہ رہے ہیں اچھا یہ پڑھ لیا تھا یہ پڑھ لیا تھا thank you so very much Chacha Chaudhary ji کہہ رہے ہیں is there a punishment for receiving someone is if so then what logic اسلام کا کہتے ہیں حلال حلال ڈنگی ڈنگی یہ کل سے ڈنگی ڈنگی مشہور ہوا ہے محمد محمد موسا جی کہتے ہیں سلام ایرم سیکر بھائی my support for you always I have been waiting for a person like you who can کرائز scriptures without fear it's me through some network connection sorry I will join shortly thank you so very much sir بہت بہت شکریہ پاپڑ کرارے جی کہہ رہے ہیں جید پٹیل ادب الدجال دی جال ایگزامپل آمین ابسولیوٹلی میرا کام میرا نالج انفارمیشن از فری اور جس بھی چینل پہ آج تک میں کام گیا ہوں neither I have never taken ایک روپیہ بھی فرام دیٹ چینل اور نہ ہی کبھی فیوچر میں میں لینا ہے یہ ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے میرا کوئی مجھے پیسے کے لالچ سے نہیں اپنے چینل پہ بلا سکتا اسی لیے میں فریلی جاتا ہوں وہاں پہ جہاں پہ میں جانا پسند کرتا ہوں اور میں فریلی نہیں جاتا وہاں پہ جہاں پہ میں جانا نہیں پسند کرتا بیکاز میرا کام فور سیل نہیں ہے میں کسی کے ساتھ مل کے کام نہیں کرتا آئی ورک الون اور پلس چونکہ میں اکیلا کام کرتا ہوں اور میں جہاں جانا چاہتا ہوں جس چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے میں اس چینل پہ سپورٹ کے لیے جاتا ہوں اور جس چینل پہ نہیں جاتا اس چینل پہ میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس چینل کا یوزر صحیح طریقے سے کام نہ کرے تو hence I freely give to you guys تاکہ you guys could freely give to everyone else you took it free آپ نے یہ چیز مفت میں لی ہے ڈسٹریبیوٹیڈ فری کر کرائی گئی تھی اگر زیسا بھار گئے تو بول دیں گے یہ تو کنورٹڈ ہندو ہے کچھ بتاؤ ایڈم ارے نہیں یار وہ ان کا ان کا بکواس ہے نا جی۔ ایک سمیر جو کہ بائبل جانتا نہیں اس کے سامنے بائبل کی ورسز رکھے گا اس کا کیا مطلب ہے بس یہی کر رہا تھا وہ جی، یہ ویسے ہی جیسے ایک آپ نان مسلم کو قرآن کی آیتیں دکھاؤ اور اس کا مطلب بتاؤ آپ he don't know he know nothing about this exactly یہ لی تھی ہم نے سپر چیٹ کی نہیں جی ابھی ابھی ابھی یہی والی لی تھی اوکے پی ایچ کہہ رہی ہے and sir with your effort I feel Islam is gonna be blown away by ٹرنڈلس like Ahmed all the very best to all او all the knowledgeable ex-Muslims, amazing work done. میرے گھر کے پاس نئی مسجد کھلی ہے یہ صبح سے ہی بانگ دیتے رہتے ہیں ہمارے ایریا کا ریئل اسٹیٹ ریٹ ڈاؤن ہو چکا ہے یہ ریئل اسٹیٹ جہاد ہے کیا الحمد للہ جسٹ یو یوٹیوب سے سیکھ کے نیا ڈش بناؤں گا لیکن مومن نہیں بناؤں گا آپ نے جی thank you so very much آئی کروڑ جی thank you so very much اور یہ کہتے ہیں لالا نہیں سر کتے ہماری طرف نہیں بھونک رہے آپ کی طرف رہے آپ کی طرف رہے تھے منا بھائی ان کے کتے کی شروع ہو گیا ابھی سب جناب تو جیسے ہی آئے کتے بھونگنا شروع ہو گئے یار اچھا ایسا کیا ایسا نہیں ایسا نہیں ہوا کیا آپ کے آنے سے پہلے کتوں کی آواز آئی بول دیا میں نے بھائی رک گئے دیکھو تکمیر بھائی کی طرف بھونک رہے ہاں ہاں وہی تو نہیں مننا ہاں ہاں آپ کے آتے ہی بھونکنے شروع ہوئے ہیں نا تو منا بھائی نے اب تکمیر تکمیر بول دیا وہ چلے گئے جی جبیر صاحب آپ کہتے ہیں جھوٹ بولنے کے بارے میں کس کے بارے میں جھوٹ بولنے کے ہم لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں لیکن آپ کے محمد صاحب نے بولا کہاں بولا نہیں بولا جو ہے بولا ہے تو مسلم محمد صاحب نے بولا ہے ایسا کوئی ایویڈینس ہاں۔ ہے آپ کے پاس ہر دم چلاتے رہتے ہو بیٹھے ہوئے کوئی آفیشیل یعنی کہ قرآن کا جو اوریجنل ورژن ہے اس کا تھوڑی نہیں ہے چلے اوریجنل ورژن قرآن کا کہاں پہ دے دیں جی آفیشیل ورژن قرآن کا دے دیں کون سا ہے جی قرآن مزید لائیے یا قرآن شریف لائیے چاہے جو بھی لائیے لیکن یہ تھوڑی نہ ہے آفیشیل ورژن کا ہے قرآن کا اور کس گدے نے کہا ہے کہ آپ قرآن سے شریعہ نکال سکتے ہیں شریعت کہاں سے نکلتی ہے کیا قرآن میں شریعہ کی ہر بات لکھی ہوئی ہے نہیں قرآن میں شریعت کی ہر بات نہیں لکھی ہے تو پھر تو یہ شریعت دکھا رہا ہوں نا آپ کو یہ انہوں نے کہاں سے لیا اسکالرس نے حدیثوں سے لی ہے نا یہ حدیث ہے غلط ہے کس کی حدیث ہے صحیح بخاری کی نیچے لکھا نہیں ہے وہاں دس از بخاری اینڈ مسلم اتنا تو زوم کیا ہوا اس کا کیا تمہاری آنکھوں میں ڈال دوں نہیں نہیں دکھ رہا دکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے حدیث کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے this is related by both Bukhari and Muslim جی جی جی لکھا تو ہے جی تو کیا لکھا ہوا ہے ہائی لائٹ یلو کے اندر ریکارڈنگ عثمان دک یہ کیا لکھا ہے he who settles disagreement between the people to bring about good or یا کہے ایسی بات کمینڈیبل از ناٹ ا لائے نار کیا کروں ناٹ لائے تو یہ لائے نہیں ہے کیا کروں پھر یہ کون بول رہا ہے محمد بول رہے ہیں نہیں نہیں محمد کا باپ بول رہا ہے کون بول رہا ہے پڑھ لو کون بول رہا the prophet uh, Allah blessing is give him he praised peace be upon the back of Muhammad yes وہ بول رہا ہے جی جی ہاں جی وغیرہ جو بھی بول رہا ہے نہیں اس سے کیا ہاں، ثابت ہوتا ہے تھوڑی ثابت ہوتا ہے کیا مطلب کیا ثابت ہوتا اس سے کچھ تھوڑی نہ ثابت ہوتا ہے اچھا کیا ثابت ہوتا ہے اس سے اس سے تھوڑی ثابت ہوتا ہے کہ محمد جھوٹ بول رہے ہیں ہاں، اس نے الاؤ نہیں کیا نہیں کیا الاؤ کیا آپ لوگ پروپوگینڈا کر رہے ہو ایسا ویسا کرتے رہے تو کون سا پروپوگینڈا تمہارے سامنے حدیث دکھا رہا ہوں پروپوگینڈا کون سا ہو گیا دیکھیے ایڈم سر ایسا تھوڑی نہ جی، ہوتا جی۔ ہے یار پھر کیسا ہوتا ہے آپ بتا دیں کیسا ہوتا ہے نہیں جو قرآن میں دیا حدیث میں دیا نورانی حدیث یہ سب ہے جو چیز اس میں تم لوگ بیٹھتے ہے بخاری سے بڑی حدیث کس کی ہے تیرے اپنے نے کوئی حدیث لکھی ہے وہ دے دے وہ دے والی کتاب کھول لیتا ہوں بخاری سے بڑی حدیث کون سی دوں کمانے کھانے کا دھندہ پھان رکھا ہے تم لوگوں نے اور کچھ نہیں وہ تو محمد ہاں۔ نے بنایا تھا محمد نے کہا تھا کہ اللہ کو لون دو کیا محمد نے کہا تھا نا کہ اللہ کو پیسوں کا لون دو اللہ کو کسی چیز کی کمی تھوڑی نہ ہے جو پیسوں کو لون لے گا اللہ نے قرآن میں لون کیوں مانگا کدھر مانگا ہے اگر میں آپ کو ہاں؟ دکھا دوں ابھی اسلام چھوڑو گے دکھائیے دکھا دوں ابھی کے ابھی قرآن میں سے اب حدیث میں بھی نہیں جاتے لوگ قرآن بھی جاتے ہیں اللہ سے بڑا منگتا کون ہے کوئی بھی نہیں یہ لو اللہ منگنے والا منگتا بھکاری ہے اللہ تمہارا یہ لو اللہ دیتا ہے یار بھکاری تھوڑی نہ ہے ارے پڑھو کے لکھا ہے من الذی یقرض من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کون ہے جی۔ جو اللہ کو دے قرض اللہ کو دے ایز اے قرض حسنا گڈ قرض من ہو از دا ون کون ہے جو دے گا اللہ جی یو قرض ایک قرضہ اللہ کو قرضے حسنا کے طور پہ کیا کروں اللہ کو قرضے کے طور پہ دے گا قرآن چیپٹر نمبر ٹو سورہ بکرا آیت نمبر دو سو پینتالیس کیا کروں سورہ بکرا آیت نمبر دو سو پینتالیس دو سو پینتالیس کھولو پڑھو ہندی میں پڑھنا اردو میں پڑھنا ٹرانسلیشن نہیں انگلش ہے ٹھیک ہے پڑھ لو پڑھ لو انگلش سامنے دس اوور اینڈ دس اللہ وہ دے گرانٹ سے تل یار مولوی صاحب تو کچھ اور ہی بتا رہے تھے پچھوارے میں لات مار گیا نا کتے کو نہیں مبارک حافظ جی بول رہے تھے یار ایسا نہیں ہے تم ایسا بتا رہے ہو یہ سامنے قرآن نہیں کھولا تو اپنے نورانی قرآن میں دیکھ نا اما دیکھ تو رہے چل جا کے اب اچھی طریقے سے پڑھ کے میں اپنا کام جاری رکھوں گا ارزا قرضہ قرض مانگتا ہے ہم نے کبھی کسی سے نہیں مانگا اللہ نے اپنے منہ سے مانگا ٹھیک ہے چل میرے جان ٹیک کیئر بائے بائے جب پڑھائی کر لے گا تب آ جائیں کمال ہے یار دو روپے کے بچے آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ بات کرنے یہ اوقات رہے گی اسلام کی انڈیا کے اندر آل رائٹ جی جی ایکس مسلم جولی ایل ایل بی جی سواگت ہے آپ کا السلام علیکم ایٹم بھائی جی السلام جی سرکار کیا حال ہے کیا کہنا چاہیں گے بس بڑھیا ہے سنا آپ گرگٹ کو ماننے والے ہیں تو میں پوری تیاری کے ساتھ آیا ہوں بھائی نہیں نہیں وہ گرگٹ لو ان کی اتنی اوقات کے وہ کبھی چڑھ جائیں یہاں پہ اصل میں وہ کتی کا ایک بچہ تھا جو کہ آیا تھا ہمارے پاس اور اس نے میں لکھا تھا کہ میں آؤں گا ڈبیٹ کرنے اور پھر جب یہ ہوا تو اس نے آئینے میں لکھا تھا کہ تم بھاگ نہ جانا اب بات یہ ہے بھاگ نہ جانا کا میں اسے آنسر کیسے دوں گا میں نہیں بھاگوں گا میں نے پکڑ پکڑ کے کے میں نے اس کو لگا دیا چینل کے اوپر میں کہا یہ لو پکڑو ابے ایڈم جوکر تجھے جو تنی سپورٹر کرتے ہیں بس تو ان کو ہجر اسود کی ویڈیو دکھاتا ہے وغیرہ وغیرہ پیسے کے لیے کتنی نفرت دلائے گا کتنی نفرت دلائے گا میں کہا جی جتنی محمد نے فلائی اس سے تھوڑی کم کیونکہ نفرت ہم تو نہیں پلاتے ہم تو دکھا رہے ہیں کہ محمد نے نفرت کیا پھیلائی ہے تو اب آپ کو نفرت لگ رہی ہے تو محمد نے پھیلائی ہے میں نے کہا اتنی جتنی محمد نے پھیلائی ہے اس سے تھوڑی کم کم لائف دس سیٹرڈے آج ابھی پیسفل زیرو زیرو ون آ جا اب یہ پیسفل کا ایک باپ ہے جو جس کو وہ باپ سمجھتا ہے <clears throat> ٹھیک ہے وہ کہتا ہے جی چل ٹھیک ہے عامر حق بھائی آئے گا اور میں بھی آؤں گا نہ تو یہ پیسفل نہ اس اس کا کا عامر حق باپ آئے گا یہ ہم سب کو پتا ہے لیکن اس نے ساتھ میں ایک اور مدعا رکھا دونوں کی اسٹریم پہ ہوگا اور اگر تو چکا نہیں ہے تو بھاگنا مت میں کہا تیری کتی کے بچے ابے بھاگنے والے دن تو ہم پیدا ہی نہیں ہوئے ہم تو پیدا ہوئے ہیں مارنے والے دن پہ جس دن ہم نے بجانی تھی اسلام کی یہ وہ دن ہے جس دن پہلا لکھا ہوا تھا دن کا نام ہی تھا اسلام کی بینڈ بجانے والا دن ٹھیک ہے تو ہم تو پہلے اس دن ہوئے تھے جس دن کا نام تھا اسلام کی بینڈ بجانا تو میں نے کہا جی oh I'll bring as many daddy of yours as you can I will be waiting میں انتظار کر رہا ہوں گا میں ویٹ کروں گا تو جتنے مرضی آ جا ٹھیک ہے تو جناب یہ ہوئی تھی بات اور مجھے امید تھی کہ یہ کبھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے لیکن ہم نے لگا دیا تھا تاکہ اس ٹائپ کے ڈھکوسلے کتے بعد میں ہمیں چیلنج نہ کریں دیکھا میں نے تو ایڈم کو کہا تھا میں آؤں گا اپنے باپ کو لے کے آؤں گا یہ متا کی اولادیں ہیں یار ان لوگوں کے پاس کہاں پہ دو ٹگے گی ان کے پاس نالج نہیں ہے یہ میرے ساتھ ڈبیٹ کرنے کھڑے ہوئیں گے ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کی ماں نے کس کس کے ساتھ رجی انجوائمنٹ کی تھی تو پھر یہ لوگ پیدا ہو گئے تھے یہ یہ یہ والے ہگ میرے ساتھ ڈبیٹ کریں گے مر نہیں جائیں گے یہ ارے جتنے مومن ہاں۔ جو ہے نا ہمارے چینلوں پہ آ کے ان کی کبوتر بازی کر رہے ہوتے ہیں نا سر ان کو بھی پتا ہے کہ ان کا یہ ہگنے والا جو ہگ ہے یہ کبھی میرے چینل پہ نہیں آئے گا لیکن بس آ کے ٹینٹیں کریں گے کتے کی طرح بھونکیں گے سالے اور وہ اپنے چینل پہ اسٹریم بنائے گا I challenge Adam I challenge Adam challenge Adam میرے نام سے پروموشن ملتی ہے یار ان کو میرا نام لگاتے ہیں تو ان کی سٹریم چلتی ہے درا در میرا نام نہیں لگاتے تو نہیں چلتی اتنی سی بات ہے اتنی سی اوقات ہے ان لوگوں کی دو ٹگے کے انسان نہیں ہے میں سٹریم میں گالی نکال دوں نا اس کو چلا دیں گے یہ ابھی میں نے بول دیا نا اس کے بارے میں اس نے یہ چلا دینا دیکھ ایڈم نے گالی نکالی وہ گالی چلا دے گا اپنے چینل پہ چونکہ اس کو پتا اس کی وجہ پروموشن مل جائے گی اس کو اس کی ویڈیو <laughs> چل پڑے گی مل جائے گا ایڈم بھائی پیسے بھی آ جائیں گے نا بیچارے کا اتنی سی بات ہے یار چل جائے گا بھائی تمام نام پہ ایڈم سر سوچنے والی ہی بات ہے ویڈیو چلا کے دکھاتا ہے دیکھو میری ماں کو میری ماں گالیاں کھا رہی ہے ایگزیکٹلی اتنی اوقات ہے ان لوگوں کی اتنی اوقات ہے میری ویڈیو چلا چلا کے دکھا رہے دیکھا اپنے کتے کھانی آپ ہی دکھا رہے ہو <laughs> تو جناب یہ اس کا اس کو یہ بھی ایک طریقہ ہے جھوٹ کے ساتھ گیم ڈلنے کا تو لیٹ دم ڈو دیٹ جناب ہمارے فیضو بھائی کیا حال ہے آپ کا بس سب کچھ کہہ رہے تھے لالا جی آپ سبھی کیسے ہو ابھی تک تو ٹھیک ہیں آپ اتنے ڈھیلے کیوں ہیں <laughs> نہیں ایکچولی میں بس سونے جا رہا تھا لیکن پبلک نے کہا کہ تم آؤ آؤ آؤ تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنی نیند کی قربانی دے دی جائے لاہولا ولا قوت الا باللہ نہیں سر اتنی قربانی نہ دیں سر نیند کی سر بالکل ٹینشن نہ لیں <laughs> جی ایس آر جے جی بہت بہت شکریہ آپ کے فور تھاؤزینڈ روپیز کے سپر سٹیکر کا ایرم بھائی نائس جاب سر بہت بہت دھنیہ واد شکریہ اپریشیئر اچھا جی ہروندر صاحب آپ میں جڑے ہوئے ہیں سر چھوڑ دیں فی الحال اچھا جی جولی بھائی thank you so very much sir اگر آپ کچھ مزید بات رکھنا ہمارے پاس میں جگہ رہے اور بتائیے آپ نے دوبارہ ہاں جی، تاکہ وقت ملے تو کر لے حالانکہ ہو نہ ہو لیکن ویڈیوز پر کام ہونا ضروری ہے تاکہ شارٹ ویڈیوز کا کانٹینٹ اور جو چھوٹے چھوٹے کلپس ہوتے ہیں وہ جلدی وائرل ہو اور نئی پبلک تک ہماری باتیں پہنچے تو اس پر میرا زیادہ فوکس ہے اور میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ایکس مسلم اسٹریمس کی جو کلپ شیئر کرتے ہیں جن لوگوں نے کرنا بند کر دیا کچھ لوگ ابھی بھی کرتے ہیں تو جو شارٹ ویڈیوز آج کل کافی چل رہی ہیں اور لالا جی نے آئی تھنک کچھ ویڈیوز ڈالے بھی ہیں جن پر اچھے ویوز ہیں لیکن اگر کوئی اچھے سے ایڈیٹنگ کر کے انہیں شیئر کر سکتا ہے لالا جی کی اسٹریم سے یا ساحل بھائی کی اسٹریم سے تو چھوٹے چھوٹے کلپس آپ ڈالیں انہیں اچھے سے ایڈٹ کریں وہ بہت جلدی وائرل ہوں گے تاکہ جو نئی پبلک ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے گی ایبسلیوٹلی سر بہت بہت دھنیہ واد سر شکریہ ہمارے ساتھ پورے جڑے جناب پول کھول جی جناب آپ مسلمان ہیں ہاں بے شک کچھ ثابت ثبوت کچھ دینا پسند کریں گے ہاں، کس بات کے مطلب کس ٹاپک بتا اچھا تمہارا آئیکن تو چلو اسلام ہی کی ہے ہاں جی اسلام میں جھوٹ بولنا حلال ہے نہیں جی حرام ہے لیکن طریقے کہیں کہیں سٹیپس ہے جہاں بول سکتے ہیں بے کریٹیکل طریقے ہیں بہترین تو اسلام جھوٹ بولنے کی ایک سپیسیفک ڈاکٹرن دیتا ہے ہاں جھوٹ بولنے کی لیکن اس کی وجہ بھی ہے کچھ نا بہترین کیا وجہ جیسے کس وجہ پہ جھوٹ بول سکتے جیسے کہ جنگ کی حالت میں جنگ کی حالت میں اوکے اور کہیں جھگڑا کہیں پر صلح کرانے کے لیے صلح کرانے کے لیے اور اور تیسری حالت میں ایک منٹ روکے ذرا جی، جی، جیسے جی۔ کہ بیوی کو بیوی ہاں ہاں۔ چلو اب میں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جنگ جنگ کتنی طرح کی ہوتی ہے کیا جنگ کتنی طرح کی ہوتی ہے پہلی جنگ جس میں رولس اور ریگولیشن جو ہمارے سیٹ ہوئے ہوئے ہو نہیں نہیں جنگ کتنی طرح کی ہوتی ہے اب وہ طریقے کے تو آپ ہی بتائیں گے اب میں کیسے کیا جہاد بل لسان جہاد بل شمشیر جہاد بل نفس کتنی طرح کی ہوتی ہے ہاں بتائیں نا ایکسپلینیشن دینا آپ زبان سے جنگ ہوتی ہے کیا نہیں بول نہیں بول سکتے نہیں بول سکتے کس نے کہا کیا میں نے تین شرائط آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں نا دکھا دیں جو بتا تو دیا ترمزی کی 1939 جو ہے ہاں میں وہی پوچھ رہا ہوں ہاں، ہاں۔ گپ شپ لگاتے وقت نہیں اپنا نان مسلموں سے ڈیبیٹ کرتے وقت جھوٹ نہیں بول سکتے نہیں بول سکتے کیوں بولنا ہے جی اچھا کوئی مسئلہ نہیں میرے سے سکرین پہ آگے آپ کے سامنے اوکے یہ اندہ تو سالک ہے شریعہ امام ابو امام شافی وہ ان کا ان کی پیج نمبر کیا ہے جی 745 سیکشن آف لائن جی باب جو ہے من جھوٹ بولنے کے اوپر جو باب ہے وہ ہے اور رائٹ سائڈ کے اوپر آپ کے پاس کی حدیث ہے سارا کچھ ہے this is an explicit statement lying is some time criteria defaming by Imam Ghazali Imam غزالی جن کے بارے میں بھی ہم نے آج صبح آپ کو بتایا تھوڑی دیر پہلے بتایا سارا کہ ان کو حجت الاسلام کہا گیا ہے اسلام کی حجت کہا گیا ہے اور امام غزالی کو امام شافی کی کتاب کے اندر یوز کیا گیا ہے speaking is a mean to achieve objective if praiseworthy aim is attainable lying it is unlawful to accomplish through lying because there is need no need for lying but when it is possible to achieve such an aim by lying and not by telling the truth it is permissible to lie if attaining the goal is possible now سوال یہ کہہ رہی رہے ہیں ہندی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں آپ کے لیے کہ اگر کلام کرتے وقت سچ اور جھوٹ دونوں سے آپ اپنا گول حاصل کر سکتے ہیں مقصد حاصل کر سکتے ہیں تو جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن اگر جھوٹ بولے بغیر آپ کا مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا تو جھوٹ بولنا ایکسپلسٹلی پرمیسبل ہے آگے یلو کے اندر لکھا ہوا ہے I E when the purpose of lying is to circumvent someone who is one from doing something permissible then it is obligatory to obligatory if the goal is obligatory لہذا اگر آپ جھوٹ بول کے کسی شخص کو ایک ایسے کام سے روک سکتے ہیں جو کہ ایک حرام کام ہے تو جھوٹ بولنا پرمیسیبل نہیں بلکہ آبلیگیٹری بن جاتا ہے لازم بن جاتا ہے لازمی ہو جاتا ہے لہذا جھوٹ بولنے پر بھی ثواب ملے گا آپ کو کیونکہ آپ کے اس جھوٹ کی وجہ سے ایک حرام چیز رک گئی ہے آگے ایگزامپل اچھا۔ کے طور پہ بتاتے ہیں وہ for example one is concealing a Muslim from an oppressor is then it is obligatory to lie اب ضروری ہو گیا جھوٹ بولنا اور when a person deposits an article with one of the safekeeper and an oppressor wanting to appro uh, appropriate that inquire about it, it is obligatory to lie because you conceal key achieves for if one informs him about the article, then it can be seized. تو مجھے یہ بتائیے امام شافی رحم اللہ اور امام غزالی were they stupid idiot and you know اسلام مور یا میں بولو ابھی جی بولیے ہاں پہلے تو اب یہ گریٹسٹ اور لوئسٹ والا سین آپ بیچ میں سے ہٹا دو اب مجھے بتاؤ یہ جو آپ بول رہے ہیں نا اگر یہ آپ کو کیا اسلام زیادہ پتا ہے کم پتا ہے اس کو ہٹا دو پہلے کیوں دوسری بات امام آپ ہاں، نہیں رکے نا ایک منٹ رک جائے نا رک جائے میں نے بیچ میں بولا تھا کیا نہیں سب سے پہلے مجھے بتا دیں کیونکہ یہ جو آپ نے پہلا مدعا ہی دیا غلط ہے ہاں۔ آپ مجھے بتا دیں آپ اسلام کہاں سے سیکھتے ہیں بات کر لیتے امام غزالی کو کہیں پر حجت الاسلام جو ہے حدیث میں قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے امام غزالی محمد سے پہلے آئے تھے محمد کے بعد نہیں نہیں تو جو حدیث میں لکھا نہیں قرآن میں لکھا نہیں ہم اس کو ٹھیک ہے نہیں ریجیکٹڈ چھوڑ دو ایک سیکنڈ امام غزالی محمد سے پہلے آئے تھے محمد کے بعد میں نے بتا میری بات ہی ختم ہو گئی جو قرآن حدیث میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دو نا میں بات کر رہا ہوں اس کی بات کا جواب دو غزالی میں نے جب میں نے بول دیا بعد میں آئے تھے تو نہیں ہے اسلام ایک منٹ اب رک جا بیچ میں بیچ میں نہ بولے نا ہیلو ہیلو ریلیکس میں بیچ میں مت بولنا جلدی کس بات کی ہے کہیں جانا ہے ارے میں نے بیچ میں بولا کیا میری پوری بات تو یہی تم لوگ کی پرابلم ہاں، ہے ایک سیکنڈ سوال نہیں کرو پھر بیچ میں سوال کیوں کر رہے ہو کیا سوال کرو گے میں نے سوال نہیں کیا میں نے سوال نہیں کیا میں چلا مت یار تو چلا مت بھائی پلیز چلا مت ایک سیکنڈ میرے ساتھ اس طریقے سے نہیں چلے گا اگر تم سوال کرو گے تو پھر اس سوال کے اوپر کریں گے ورنہ اپنا مدعا رکھو اور بکواس نہیں کرو کسی قسم کے سوال کی بھائی میرے رک جانا بولنے سے ہاں تو میں یہ بول رہا تھا امام غزالی کو قرآن اور حدیث میں بعد میں آئے پہلے اور بعد میں آئے جو چیز امام غزالی کو قرآن حدیث میں نہیں لکھا وہ حجت اسلام کی ہے قرآن اور صحیح حدیث اس کے بعد جو امام یا جو بھی جس کا کال ہے جو ہے وہ ہے قرآن اور حدیث میں ریسٹرکشنز آ گئی اس بات کی اس کے بعد جس کسی نے اپنی کتاب میں جو لکھا وہ اس کے وبال پہ اس کو اسلام سے تم لوگ کمپیئر کر کے جوڑ کے نہیں دیکھیں گے کیونکہ اسلام نے پہلے بول دیا ہے اگر کوئی بات ہوگی تو وہ تو ہوگی قرآن سے یا پھر صحیح حدیث ختم ہوگی بات بس سمپل سی بات ہے اوکے بہترین تو اس کی حجت ہے ہی نہیں ہے یہ بالکل اس کی حجت ہے اور اسلام میں شریعہ اور آپ کے پاس فک یہ دو چیزیں ہیں اور فک کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں اسلام ہے ہی کچھ نہیں شرع اور فک کے بغیر شرع اور فک انہیں اماموں میں لکھی ہے آپ نہیں لکھ سکتے جب بھی آپ اسلامک کسی بھی اسٹیٹ کے اندر جائیں گے اس اسٹیٹ کے اندر rules and regulation according to فقہ کے مطابق بنے گی امام غزالی کی جو کتب ہے وہ فقہ کے اوپر ہیں اور وہ کیا کرتی ہیں وہ قرآن اور حدیث کی انٹرپریٹیشن دیتی ہیں یہ جو انٹرپریٹیشن دی ہے یہ جو آپ نے ابھی حدیث بولی تھی یہ اسی کی انٹرپریٹیشن ہے یہ دیکھیے compatible is not and Muslim اس حدیث کی ایکسپلینیشن کے اندر یہ ہے جس کو ایکسپلسٹ ایکسپلین کیا ہے آپ کے امام غزالی نے اور آپ اس قابل نہیں ہے کہ ایک حدیث کی شرح لکھ سکے حدیث سے اس کی شرح لکھی جاتی ہے اور امام بخاری مسلم کی حدیثوں کی شرح لکھی گئی ہوئی ہے یہ شرح ہے اس حدیث کی کیا آپ مجھے کوئی بھی شرح دے سکتے ہیں اسلام بخاری کی حدیث کی جو کہ اس کے مخالف جائے پلیز دیجیے سر اگر شرح جو ہے وہ حدیث کے مخالف جائے نا تو پھر چھوڑ دینا حدیث میں کیا جائے دیجیے میں حدیث ہی دے دیا ہوں نا حدیث میں جی، کیا حدیث پڑھی ہے حدیث کیا کہتی ہے بھائی ختم ہو گئی حدیث کیا کہتی ہے I'm wasting my time with you لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے اور سے something commendable is not a مجھے بتائیے یہ جو کمینڈیبل چیز ہے یہ کیا ہے شرح دیں اس کے اوپر اچھا کون سی حدیث نمبر بولے ذرا کتاب کا نام بولے میں بخاری اور مسلم میں اجماع کے ساتھ ہے جی انہوں نے نہ نہ یہ نہیں ہوتا آپ تو بولتے ہم ہر چیز کے جو ہے نمبرنگ دیتے دینا بھائی کیوں دیں گے پھر بات مت کرو کیوں کر رہے ہو میں کیوں بتاؤ پیش کون کر رہا ہے دکھائے گا وہ ثبوت ہیلو یہ آپ کے سامنے ہاں۔ آپ کی شرح لکھی ہوئی ہے نا شرح چھوڑے نا آپ ثبوت دے کس چیز کا نمبر دو کہاں پر لکھی ہے کون سی کتاب ہے بخاری مسلم میں ٹھیک ہے نمبر یہ جو ابھی آپ کو دیا ہے اگریڈ اپون یہ کیا ہے نمبر کہاں ہے کہاں ہے میں کہاں سے چیک کروں میں تمہاری بات کیوں مانوں میں تو چیک کروں گا نہیں تو چیک کرے نا پھر میرے پاس لے کے تو دے نا یہ کیا بات ہوگی آپ تو بولتے ہم ساری چیزوں کا ریفرنس دیتے دو ریفرنس اسی لیے کیونکہ آپ جیسے بندے کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہو گئی سر یہ کیا بات ہوگی پوز کریں پوز کریں دیکھیں ہم اس بندے کو دیتے ہیں جو مسکین ہے آپ تو میرے ساتھ آ رہے ہیں لڑائی کرنے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ شرح کو بھی نہیں مانیں گے تو اگر آپ شرح کو بھی نہیں مانیں گے تو آپ کے پاس تمام ریفرنس ہونی چاہیے مجھے آپ کو ریفرنس نہیں دینا بھائی جو پیش کرتا ہے ثبوت وہ دیتا ہے اچھا سب دنیا نے دیکھ لیا کہ ہمارے اس بھی نہیں پتا میں اس ڈنگر کو ریفرنس دینے لگا ہوں چپ کر بے چپ کر بے بک بک نہیں میرے ساتھ نہیں you know I'm your teacher boy یہ تمہیں لگ رہا ہے نا یہ تمہیں لگ رہا ہے چلو میرا بچہ میرا پورا بیبی یہ لے پکڑ ہاں جی بلیک ہائی لائٹڈ پارٹ پڑھیں سننا ڈاٹ کام سے حدیث ہے صحیح مسلم کی 2605 بلیک ہائی لائٹڈ پارٹ جو کہ سننا ڈاٹ کام والوں نے بلیک ہائی لائٹ کیا پڑھیے گا 2605 پڑھیے جناب بھائی پڑھ دینا آپ آپ بہت بڑے عالم ہیں آپ امام غزالی کو جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹا بول رہے ہیں آپ امام شافی کو جھوٹا بول رہے ہیں اب آپ پڑھ پڑھ دیں دیں بلیک ہائی پارٹ پڑھے نا میں نے ان کو جھوٹا نہیں کہا لے جی اتنی سی بات ہے دیکھیں جی یہاں پہ ہے لئی سال کذاب اللہ بین الناس وہ کذاب وہ جھوٹا جھوٹا نہیں ہے جو صلح کروائے دو لوگوں کے درمیان و یقول اینڈ کہا اینڈ یقول اور کہا خیرن یا خیر کی بات کہے یمنی خیرن بے شک یہی وہ حدیث ہے جو ابھی ریلائنس آف ٹریولر کے اندر عمدہ تو سالک کے اندر آپ کے سامنے انگلش ٹرانسلیشن کے اندر موجود ہے اور اس کے رائٹ right سائڈ کے اوپر اگر آپ دیکھو تو اس کی عربک موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فیمنی خیرا واقول خیر الاخر thank you so very much دیکھیں ہمارے پاس جو یہ کل کے بچے آتے ہیں جن کو امب کا پتہ نہیں ہوتا جن کو یہ نہیں پتا کہ حدیث کی شرح بھی لکھی جاتی ہے اور امام بخاری کی حدیث کی شرح لکھی گئی ہے امام مسلم کی حدیث کی شرح لکھی گئی ہے کانسیپٹ آف لائنگ جب ہم یہاں پہ ایک تھیالوجی کے اوپر بات کر رہے ہیں تو وہ صرف حدیث تک نہیں رہتی حدیث میں جب کہا گیا وہ یقول خیرن جب وہ خیر کی بات کہے کنڈیمبل بات کہے تو وہ جھوٹا نہیں ہے چاہے وہ جھوٹی کیوں نہیں بول رہا وہ خیر کی بات کیا ہے اس کا آنسر کون دے گا وہ خیر کی بات کیا ہے اس کا آنسر کون دے گا اس کا آنسر آپ کو اس کی شرح دیتی ہے اور ابھی میں آپ کو شرح دکھا رہا ہوں دیکھیں اتنا آسان ہے اسلام صرف قرآن اور حدیث پہ نہیں ہے کیوں قرآن اور حدیث کو کوئی سمجھ نہیں سکتا پراپرلی کیوں نہیں سمجھ سکتا کیونکہ ان دونوں کو ملا کے اب آپ نے شرح نکالنی ہے اور جو شرح ہے وہ فائنل اتارٹی ہے it is the last and final authority کیوں کیونکہ حدیث حدیث کو منقطع کرتی ہے قرآن حدیث کو منقطع کرتا ہے قرآن کو حدیث منقطع کرتی ہے اور حدیث کو قرآن منقطع کرتا ہے تو یہ جو ایبروگیشن کا کانسیپٹ ہے اس قسم کی اس کا فائنل ورڈک کیسے نکلے گا وہ شرح میں نکلتا ہے شرح از دی اسلام کی فائنل ڈاکٹرین اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہر کنٹری کے اندر مسلمان اس بات پہ نہیں روکتا کہ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے دو نہیں وہ اس پہ نہیں روئے گا ہمیں حدیث کے مطابق زندگی گزارنے دو نہیں وہ روئے گا کسے ہمیں شریعہ چاہیے ہمیں شریعہ چاہیے وہ شریعہ پہ روئے گا شریعہ کیا ہے اسلام میں قرآن اور حدیث کے مطابق جو فائنل ورڈکٹ بنتا ہے مجھے وہ چاہیے مجھے شریعہ چاہیے یہ وہ شریعہ ہے جو میں اس وقت دکھا رہا ہوں وہ چیز جو ان کو چاہیے اور یہ پول کھول سمجھ رہے ہیں کہ میرے کو پتا نہیں ہے کہ کیا لکھیں میں نے ہزار دفعہ کہا ہے مجھے ایسی چیزوں کے اوپر چیلنج مت کیا کرو جو چیز میں دکھا رہا ہوں نا اسکرین پہ I have all the reference and each and everything جو میں دکھا رہا ہوں جی فیض بھائی کیا کچھ کہنا پسند فرمائیں گے بالکل یہ ان کا بچنے کا طریقہ ہوتا ہے پوری دنیا میں ان لوگوں نے گدر کاٹا ہوا ہمیں شریعت چاہیے شریعت چاہیے اصل جب شریعت کو سمجھنے کی بات آتی ہے تو قرآن و سنت پہ جاؤ ابھی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے تو سرا بنائی ہے تم لوگوں نے ہیں امام بخاری کی تفسیر صحیح البخاری کی تفسیر آپ نے کیوں کری صحیح مسلم کی تفسیر آپ نے کیوں کری آپ نے سرا کیوں بنائی ہے حدیثوں کو آپ ملاتے کیوں ہیں اور جن کو ملا کر سرا بنائی ہیں جن اماموں نے جن کو آپ مانتے بھی ہو فالو بھی کرتے ہو لیکن اگر ان کی کسی بات پر پھنس جاؤ تو آپ کو قرآن و سنت کا ریفرنس چاہیے صرف پھر انہیں چھوڑ دو اور یہ چال بازی ہے لالا جی قرآن و سنت میں یہ ہے نا گھول ہے نا کون سی کچھ چیز کو خیر کہا جا رہا ہے خیر کی بات کسے کہا جا رہا ہے خیر کی بات something commendable what does that mean something commendable which is not a lie ٹھیک ہے تو وہ جو کمینڈیبل چیز کیا ہے اس کو ایکسپلین کون کر رہا ہے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں اسکالرس اسی لیے میں نے کہا ہے کہ بھائی تمہارے پاس اس کی شرح کیا ہے وہ مجھے دے دو میں وہ پڑھ لیتا ہوں لیٹ سی کہ تمہاری شرح کیا کہتی ہے تم جس بھی امام کو مانتے ہو اس کی شرح لے آؤ میں اس کو تمہارے سامنے پڑھ لیتا ہوں let see what does it says تو ہمارے پاس ابھی کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ گپ شپ لگا دیتے ہیں جی حقوق سیکر جی آپ بھی دوبارہ جوائن کی تھی کیا کہنا چاہیں گے آپ بفور ہم آگے چلیں سر وہ کیا بول رہا تھا وہ لڑکا ایک تو ایک تو آپ کہتے ہو نا کہ آپ نے یہ کچھ پیش کیا ہے ادھر اور اب آپ ہی اس کا آنسر دیں you have to deny you are denying this آپ کو پروف دینا ہے آپ نے اب بچانا ہے اسلام کو آگے چلتے ہیں Jackie ji Jack Jack ji کیا مسلمان ہیں آپ جو نان مسلم جڑ رہے ہیں جو بین ہوتے جا رہے ہیں وہ وینسڈے والی میری سٹریم میں جڑ نہیں سکیں گے جو نان مومن کی سٹریم ہے بائی دا وے میں بتا دوں کیونکہ آپ بین ہوں گے میں پہلے بتا رہا ہوں بعد میں مجھے کچھ کیا سوری بین ہو جاؤں no no I'm leaving I'm leaving leave بھائی لیو لیو بھائی اوکے میں نے پہلے بول دیا تھا بھائی آج کی سٹریم میں بہت زیادہ ڈیٹا ہے میرے پاس آلریڈی دو سٹریم بنتے ہوئے مجھے نظر آ رہی ہیں تو نان مومن بالکل مت جڑیں ہاں جی پول کھول صاحب دوبارہ آئے ہیں جی جناب آپ دوبارہ کیوں آ گئے آپ شرح لے کے آئے ہوں گے آپ نہ نہ دوبارہ اس لیے آیا ہوں کیونکہ تم ہی نے جو ہے ہاں تم ہی نے جو نہیں نہیں سنے نا پرابلم کیا ہے بھائی سنتے کیوں نہیں ہو رہا سن لیا کرو کبھی کبھی عادت ڈال لو تھوڑی سن بھی لو ہے نا شرح لے کے آئے تھوڑی سی سن بھی لو نا یار حدیث اچھا، کی شرح لائے ارے تھوڑی سن لو نا تھوڑی سن شرح کو ریجیکٹ کر رہے ہو کس بیس پہ کر رہے ہو ارے بھائی پوری سن بھی تو لو میری اب آپ کا کام ہے اس کو رد کرو اسکالری ایگریمنٹ کے ساتھ وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم آج شرح کے اوپر بات کریں جو شریا شریا چاہیے تم لوگوں کو ڈونٹ ٹیل می میں نے نے یہ دکھایا دکھایا ہے ہے میں میں وہ بول رہے ہو آپ نہیں بول رہا ہوں میں وہ بول رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے احمد سواگت ہے آپ کا مسلمان ہیں آپ ابھی تک کے نہیں جی سر کیا فرمائیں گے آپ میں یہ فرمانا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو قرآن کے اندر لکھا ہوا تھا ابراہیم کے بارے میں مجھے مت بتائیے مجھے ابراہیم کے بارے میں آج نہیں سننا میرا ٹاپک نہیں ہے میرا ٹاپک ہے آج جھوٹ بولنا اسلام کے اندر اس کے اوپر کچھ بولنا چاہیں گے آپ جی یہ جو ابھی آپ ابھی آپ جا کے ابراہیم لے کے آ رہے ہیں پتا کیوں لے کے آ رہے ہیں یہ میں نے ابھی دکھایا تھا اس کو کہتے ہیں ٹیکٹکس اسلام آپ کو ایک ڈاکٹر دیتا ہے ہیلے کی کہ آپ ہیلے بہانے کریں اور جو اصل مدہ ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ کے چیز کو ڈائیورٹ کر کے کسی اور جگہ پہ لے جائیں یہ آپ کو اسلام دے رہا ہے ہیلا ہیلا ادب الحیال جو میں آج ابھی دکھا رہا تھا آپ وہ کر رہے ہیں theology and a method of debating which we were discussing questions that were controversial it is not the matter of finding the truth but convincing the opponent the greatest possible probability خیال سے کام لے رہے ہیں strategy trickeries جو بات ہے اس کو چینج کر دو کسی اور جگہ لے جاؤ کیا ابراہیم کا یہاں پہ تعلق ہی کیا ہے جھوٹ کے ساتھ نہیں ہے نا تو why why are you why are you creating a hila with me cannot create creating hila with you شنا کو صرف ایک ڈاؤٹ پوچھ رہا ہوں میرا کر دیں کہو کہ تم اگر تمہارا یہ ڈاؤٹ ابھی کلیئر ہوا تم بولو گے اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے محمد ایک جھوٹا نبی تھا اللہ ایک جھوٹا خدا ہے تو میں اپنے ٹاپک کو چینج کر لیتا ہوں تمہارے لیے بولو جی اونچی بولو آواز نہیں آ رہی تمہاری دو کوشچن اونچی بولو آواز نہیں آ رہی بھائی سر دو کوشچن کوشچن ہیں ہیں میرے میرے دو دو دو دو دو ڈاؤٹس ڈاؤٹس اگر اگر وہ اپنے کلیئر کر تو تو میں بول بول دوں گے اور نہ بولا ٹھیک ہے اوکے سب سے پہلے مجھے سورہ سورہ کوثر کوثر سنا سنا دو دو میں آپ آپ سے سے ڈاؤٹ لوں گا مجھ پوچھتا بھائی ہاں؟ ہاں؟ اچھا نہیں ہو مسلم جس کو یہ نہیں پتا سورہ کوسر کون سی ہے اسلام کی سب سے چھوٹی ترین سورت ہے قرآن کی اگر تمہیں وہی نہیں پتا تو میں تمہارا ڈاؤٹ کیا کلیئر کروں بول دوں میں پریکٹس میں مسلم ہوں لیکن آپ کو سنا دیتا ہوں اللہ کو مطلب کہاں سے ہفتہ جو کوئی مقابق اللہ سو فتح جو تم نے رٹا لگائی ہے وہ تو نہیں میں نے سننی نا میں نے تو تمہیں نہیں کہا کہ جون سی مرضی صورت سنا دو میں نے تو ایک سپیسیفک صورت پوچھی ہے اور قرآن کی چھوٹی ترین صورت ہے یہ اگر تمہیں چھوٹی ترین صورت ہی نہیں آتی قرآن کی تو تم مسلمان کس قسم کے ہو مغرب میں کتنی رکاتیں ہوتی ہیں تین اگست دو رکعت اور تمہیں سورہ کوثر نہیں پتا عشاء میں میں کتنے پڑھتے پڑھتے ہو تین تین کا کا کا کا کا ہے چار دو آپ ہیں نے بولا تھا وہ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے اپنے بیٹے کو بھی چیز دکھی ہوئی سن کو سیکریفائز کر رہا تھا تو اسلام میں بھی آپ کو بات اچھی نہیں لگی تھی آپ نے بولا کہ اللہ تعالی شیطان ہے جو کیا بولتے اپنے بچے کو مارنا تھا ایگزیکٹلی تو ہاں بائبل کے اندر بھی لکھا ہوا ہے بائبل کے اندر لیکن خدا نے ابراہیم کو تین باتیں کہی تھیں وہ تین باتیں میں نے اسی ویڈیو کے اندر بتائی تھیں بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھیں سب سے پہلے خدا نے پرومس کیا تھا کہ میں تیرے اس بیٹے سے اپنا کورنٹ اسٹیبلش کروں گا آئزک کے through but I will establish my covenant through him the Isaac which will be everlasting covenant ٹھیک ہے اب اگر ابراہیم نے جب وہاں پہ چڑھائی کر رہا تھا اس نے اپنے باقی نوکروں کو کیا کہا تھا ہم اوپر جا کے قربانی کر کے واپس آئیں گے ہم واپس آئیں گے دونوں ابراہیم کو پتا تھا بائبل کے مطابق کہ یہ واپس آئے گا میرا بیچا یہاں پہ نہیں مرے گا it's not possible number one number two blood sacrifice biblically blood anointment ہے ٹھیک ہے جی۔ لیکن قرآن کے لیے نہیں ہے جی۔ جب قرآن نے کاپی پیسٹ کیا تو اس نے ایک سٹوپڈ بات کو پکڑ لیا جس کا جس کا کوئی تک وک ہی نہیں تھا تک تب بنتا ہے جب فائنلی کسی نے آ کے فائنل سیکریفائس دینی ہے ابراہیم کا جو فرسٹ بورن ہے اس کو اس نے کہا سیکریفائس کر خدا نے اپنے فرسٹ بورن کو جیزس کو سیکریفائس کیا بات ختم ہو گئی وہاں پہ آپ کے پاس ایک لینئر پروگرشن چل رہا ہے اسلام میں کوئی لینئر پروگرشن نہیں ہے اس چیز کا لہذا اسلام نے صرف چوری کا مال کیا اور ایک اسٹوپیڈیٹی ہے نمبر تیسری بات اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو کہا گیا تھا اپنی پیاری چیز کو قربان کر نہیں کیا پیاری چیز کو قربان کر یہ کیا بکواس ہے اصل میں دا فرسٹ بورن اور یہ میں نے تمام ریفرنس دیے ہوئے ہیں اب مجھے یہ بتاؤ کہ اسلام کے اندر ایک بچے کی سیکریفائز کی تک کیا بنتی ہے جبکہ کوئی final sacrifice anointment of your son کے لیے کبھی آنا ہی نہیں تھا آپ نے بائبل پہ کھیلنا مجھے پتا لگ گیا ہے آپ ایک جھوٹے شخص ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بائبل آئی میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں سرچ کر کے لائیں آپ سے سر میں ویٹ کر رہا ہوں آپ کا جانی یہ دیکھیں جی یہ اسے کہتے ہیں حیال اینڈ کتمان میں نے کیا کہا تھا this is how these people actually deceive you یہ ان کا ڈسپشن کا طریقہ ہے میں آپ کو کچھ اور دکھا رہا ہوں یہ سب آ گئے ہیں اور گیم کو چینج کرنے کے لیے دس از وٹ دے ڈو ان کا کام ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جہاں پہ جائیں گے ہم وہاں پہ جا کے ان کی واٹ لگائیں گے ہم تو بیٹھے ادھر واٹ لگانے کے لیے اللہ کے کتے کے لیے سلامت رہے جی بھائی ارے اکارڈنگ ٹو ہیبرو بائبل نہیں ہوتا چیپٹر بک نمبر دیکھیں آپ ایک آرٹیکل پڑھ رہے ہیں پتا آرٹیکل کسے کہتے ہیں آرٹیکل کہتے ہیں مسلوں نے ایک آرٹیکل بنایا اور آپ نے اس آرٹیکل کو پڑھنا شروع کر دیا اور آپ نے یہ جا کے بھی دیکھا نہیں کہ کس جگہ پہ کیا لکھا ہوا ہے اب مجھے بتائیں میں آپ کے آرٹیکل کے بارے میں آپ کو جواب کس چیز کا دوں آرٹیکل میں کوئی ورس لکھی ہے کوئی چیز لکھی ہے ایسی اکارڈنگ ٹو ہیبرو بائبل کیا مطلب اکارڈنگ ٹو ہیبرو بائبل کون سی ورس کون سی جگہ پہ جاؤں کیونکہ میں نے تو اپنی اس ویڈیو کے اندر ورسز دکھا دی ہوئی ہیں میں اب تمہیں کیوں لے کے جاؤں دوبارہ ورسز کے اوپر اب تو تمہارا کام ہے تم لے کے آ رہے ہو نا دکھاؤ چلے ان کو ایک منٹ کا ٹائم دیتے ہیں اور اس ایک منٹ کے ٹائم کے لیے ہم لگا دیتے ہیں اپنی بریک اور میں بریک کے بعد آتا ہوں کیونکہ مجھے دو کام کرنے ہیں ذرا Hello Habibis and Chicken lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com patreon.com slash Adam Seeker. And we thank you all for your kindly support and enjoy the video. Uh, by the way, this was a commercial break. Uh, and also, uh, please don't forget to comment and uh, like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Uh, don't be tight like Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. Uh, anyway, let's don't go in there. God bless you all. Uh, please, please, please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. Hello, Habibis and Sheikh Ntika lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com slash Adam Seeker. We thank you all for your kindly support and enjoy the video. Uh, by the way, this was a commercial break. Uh, and also, please don't forget to comment and uh, like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Uh, don't be tight like uh, Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. Uh, anyway, let's don't go in there. Uh, God bless you all. Uh, please, please, please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. Habibis and chicken tikka lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com slash Adam Seeker. We thank you all for your kind support and enjoy the video. Uh, by the way, this was a commercial break. Uh, and also, please don't forget to comment and uh, like and also subscribe. ہاں جی سوری فار ڈیلے جناب کیا کہنا چاہتے ہیں کچھ ڈھونڈ لیا آپ نے ملا نہیں اوکے ملے گا بالکل نہیں ملے گا کیونکہ کیونکہ پتہ کیوں نہیں ملے گا میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ملے گا سنیں سنیں میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ملے گا ملے گا اس لیے نہیں کہ جو آرٹیکل کے اندر لکھا ہوا ہے وہ ڈسپشن کے طریقے سے لکھا ہوا ہے وہاں پہ بائبل کی آیات نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن کر کے لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ آپ کو ڈسیو بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے اور کچھ نہیں ہے اٹ از اے ڈسپشن مگر جو میری سٹریم ہے اس ٹاپک کے اوپر اگر آپ وہ جا کے دیکھ لیں تو میں نے دکھائی ہوئی ہے جینیسس کے کے چیپٹر نمبر اندر میں نے دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے کس طریقے سے کس طریقے سے ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نے دکھائی ہوئی ہے اور اس دفعہ آپ انتظار کرنا بکر عید پہ میں دوبارہ کروں گا اور ایک دفعہ پھر اس کی ماں بہن ایک کریں گے ہم محمد کی سیکریفائز والی چوری کے مال کے اوپر دوسرا اگر آپ بائبل مینیو ٹیسٹمنٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہیبروز کے اندر چیپٹر نمبر نمبر 11 کی ورس 17 سے سے 19 کے کے کے اندر بتایا جاتا ہے جس نے خدا کو پہلے کر لیا ہوا تھا وہ تھرو ریکن تیرے ہوں گے تو اس کا ریزننگ کیا چل رہا ہے Ibrahim reason that God even raise so in manner he receive back because یہ نہیں کہ اگر خدا نے پرومس کر دیا ہے تو میرے بچہ وہاں پہ مر نہیں سکتا فل اسٹاپ امپاسبل ہے تو محمد محمد آن دا اگر آپ دیکھو نے چیزیں چوری کی چوری کا مال آپ کے پاس بلڈ انوائنٹمنٹ نہیں ہے قرآن کے اندر آپ کے پاس جیزس کی کروسوفکشن نہیں ہے فرسٹ بورن کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے فرسٹ بورن کی فائنل سیکریفائز نہیں ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ کیوں ابراہیم کو کہا گیا Ibrahim was the foreshadow was the foreshadow of Christ Isaac was the foreshadow of Christ وہ کرائسٹ کا فور شیڈو تھا مجھے بتاؤ جب کرائسٹ کی کروسیفکشن قرآن کے اندر نہیں ہے ڈینائی کرتا ہے قرآن تو پھر مجھے بتاؤ ابراہیم کے کسی بھی بچے کو زبا کرنے کی تک کیا بنتی ہے دیٹ واز مائی لیے صرف ٹیسٹ کیا ماں کے اس کے اندر کس چیز کا ٹیسٹ وہ ٹیسٹ نہیں تھا میں نے آپ کو قرآن کے اندر بھی دکھایا تھا اس چیز کے بارے میں we have studied the Quran with you guys Quran کسی بھی اس قسم کی بات کو نہیں بولتا قرآن کسی بھی اس قسم کی بات کو نہیں بولتا ٹیسٹ کس قسم کا test can be done for anything مجھے بتاؤ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کس بچے کو کیوں کس طریقے سے خواب میں کیا دیکھا کس طریقے سے تمہیں حدیثوں اور تفسیروں اور ان تمام کمبن کے اندر گھومنا پڑے گا اور میں نے اس کے اوپر کمپلیٹ لائف اسٹریم کی ہے تو بھائی جب چوری کا مال ہوتا ہے نا تو وہ چوری کا ہی رہتا ہے وہ کبھی بھی سچل ہو کے سامنے نہیں آ سکتا بیکوز یہ پرابلم ہے قرآن کے اندر ہے کہ نہیں اور پھر جب قرآن کے اندر جب قرآن کے اندر یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں چیپٹر نمبر 37 کی آیت نمبر 99 سے لے کے 112 تک چلتی ہے if I'm not mistaken میں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 کی زبیا سے بڑی کوئی زبیا ہے نہیں Jesus Christ gave the final sacrifice on the cross انہوں نے کراس کے اوپر اپنی فائنل سیکریفائز دے دی اس کے بعد کوئی کرسچن آج تک سیکریفائز نہیں کرتا کیونکہ زبی عظیم ہو گئی ہے عظیم سیکریفائز ہو چکی ہے اللہ نے عظیم سیکریفائز کر دی اس کے بعد تم ڈنگر آج تک کیوں زبیا کر رہے ہو جی بھائی جی ویسے آپ نے اس کا سوال کا سوال کا جواب دے دیا بہت اچھی طریقے سے میں پوچھوں گا شیخ سے نہیں پوچھوں گا نہیں آج یہاں پہ آپ کہہ کے جائیں گے آپ کی اور میری بات یہ طے ہوئی تھی جی، جی۔ کہ آپ کو جواب مل گیا تو آپ یہاں پہ کہہ کے جائیں گے کہ محمد ایک جھوٹا نبی ہے اللہ ایک جھوٹا خدا ہے پوچھیں گے نہیں والی بات جی، تھی آپ پوچھ کے آئے ہوئے ہیں آپ سب کچھ پوچھ کے آئے ہوئے ہیں یہ ہمارا یہاں پہ چیلنج تھا دو سوال کا ہوا تھا نا تو دوسرا سوال بھی ابھی دے دیں گے یہ بات نہیں ہوگی کہ آپ پوچھ کے جی۔ آئیں گے بات یہ بھی تھی کہ آپ کو جواب مل گئے سارے آپ یہاں پہ کہہ کے جائیں گے محمد ایک جھوٹا نبی ہے اللہ ایک جھوٹا خدا ہے جی، یہ ہمارا چیلنج ہوا اس بات پہ آپ کو آپ کی باتوں کا جواب ملتا جائے گا اور آپ نے کہنا ہے ایک سوال آپ کا ہو گیا آپ کو باتوں کا کمپلیٹ جواب مل گیا ہے دوسرا سوال کریں کرے کرسچینٹی میں بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 21 اور جو آپ یہ پڑھ رہے ہیں اس پیس کے نیچے دو ان کو چھوڑ کے تیسری نمبر کی آیت پڑھیں مجھے پڑھے یار لوگوں کو بھی سنائی دے یار and for you male and female slaves mm. who whom you may have you may be by male and female slaves from among the nations that are around you you may also buy from among the strangers who kya pad rahe ho kya pad rahe ho kya pad rahe ho kya pad rahe ho kya pad rahe ho screen pe lao kaun si ayat de rahe ho kaun sa chapter de rahe ho exodus ka 21 20 se 21 tak oye chapter kaun sa hai number کون سا چیپٹر شکر ہے کہ کم از کم آپ کو اس دفعہ ریفرنس پورا پتا اوکے اس اس کو کو اگر کسی نے اپنے سلیب کو مارا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پنشمنٹ کے طور پہ مارا جائے گا بٹ دے آر نوٹ ہیں میں نے کہا تھا کہ آپ نے دو آیتیں چھوڑنی ہے اس کے نیچے کی بائیسویں اور آپ نے یہ پڑھنی ہے but if there is serious injury you are to take life for a life اگر تم نے سیریس انجری دے دی ہے تو کیا کرنا ہے life for life eye for an eye for tooth hand for hand burn burn for for for wound wound bruise bruise آپ کے ملے جو ہیں وہ آپ کو صرف اور صرف اسی جگہ پہ کیوں رکھ دیتے ہیں پورا کیوں نہیں پڑھاتے پورا کیوں نہیں پڑھاتے بھائی سلیب کو مارا پہلی بات محمد کے ٹائم پہ سلیب کو مارا جس نے سلیو کو مارا اس کی پنشمنٹ نہیں ہے لیکن ہے بی پنشڈ اس بندے کو مارا جائے گا پنش دیا جائے گا کس لیول کی پنش دیا جائے گا life for life eye for eye for for hand for hand foot for foot burn for burn wound for wound bruise for bruise یار مجھے بتاؤ آپ لوگ جب آرٹیکل پڑھتے ہو میرے پاس لانے کی بجائے خود کیوں نہیں پڑھ لیتے اس کو ملوں نے تو ڈسپشن کرنی ہے یہ میں آج دکھا رہا ہوں لائنگ ان اسلام میں آپ کے پاس ایک اور آئیڈیالوجی آتی ہے جو کہ میں ابھی دکھا چکا تھا صبح اس آئیڈیالوجی کا مطلب ہے کتمان کتمان کسے کہتے ہیں کتمان کہتے ہیں کہ آپ نے ڈسپٹو طریقے سے آدھی آیات پریزنٹ کرنی ہے پوری پریزنٹ نہیں کرنی تاکہ لوگوں کو ڈسیو کیا جائے ڈسیڈ بائی سائلنس اور امیشن لائنگ اور by omission an example would be when Muslim apologists course fragment of the verse بھائی آپ لوگ آدھی چدی بیچ کی چیز کیوں پڑھتے ہو پورا کیوں نہیں پڑھ لیتے پتہ لگ جائے گا لیکن اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے نا صاف صاف دکھا دیا نا آپ کو ابھی دکھایا ابھی اب جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں آپ کے سامنے اسکرین پہ لا کے دکھایا اب بولو کہ محمد اب بولو کہ Muhammad is a false prophet Allah is a false god اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک دو دن تک زندہ رہا احمد احمد سنو سنو میرے بچے سنو میرے بچے سنو ایک سیکنڈ سب سے پہلی بات میں نے آپ کو دکھا دیا ہے کہ کیا ہے وہ جو لکھا ہوا ہے وہ وہاں تک ہے کہ بھائی اب اسے قتل نہیں کیا جا سکتا کیوں نہیں قتل کیا جا سکتا بیکوز اس کی ہٹ کی ڈائریکٹ پنشمنٹ کی وجہ سے وہ نہیں مرا ٹھیک ہے اگر تھری ڈیز میں نہیں مرا تو وہ اس کی ہٹ کی ڈائریکٹ پنشمنٹ سے نہیں مرا لیکن اگر ہٹ سے ڈائریکٹ مرے گا تو لائف فار لائف ہے میں نے آپ کو دکھا دیا اگر اس کو برن دیا ہے تو برن فار برن ہے دیکھو سمپل پیسج یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے سلیو کو مارا ہے تو تجھے آنکھ کے بدلے آنکھ دینی ہے ہاتھ کے بدلے ہاتھ دینی ہے جلانے کے بدلے جلانا دینا ہے اور جان کے بدلے جان دینی ہے لیکن اگر اس کی ڈیتھ تین دن بعد ہو رہی ہے تو پھر وہ جان کے بدلے جان نہیں ہے دیٹ از از اٹ پورا پڑھو بیچ میں کیوں رک رہے ہو اب مجھے یہ بتاؤ اب اب ایک سیکنڈ سے مجھے یہ بات بتاؤ ایک بات بتاؤ یہاں پہ اسلام میں محمد کو فالس پروفٹ ہونے اور اللہ کو فالس خدا ہونے میں بائبل کا کیا تعلق ہے لہذا چونکہ یہ والا تعلق محمد سے کوئی تعلق نہیں رکھتا یہ صرف اور صرف تعلق رکھتا ہے تمہارے اسکالرس کی جھوٹ سے ڈسیو سے کتمان سے اب مجھے بولو محمد ایک جھوٹا نبی تھا اور اللہ ایک جھوٹا خدا تھا تاکہ ہماری یہاں کی بات پوری ہو وہ میں نے پڑھ دیا ہے تین ہزار لوگوں نے سن لیا ہے تم نے سننا نہیں ہے اور تم نے سمجھنا نہیں ہے وہ تمہاری اوقات ہے کیونکہ تم ایک کتے کی طرح بھونکنے کے آئے ہو یہاں پہ اور مجھے اب صرف یہ بتا دو تمہاری دونوں باتوں کا میں نے جواب دے دیا اور سیکنڈ بات کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے اسلام سے اب بولو کہ محمد گیٹ لاسٹ نہیں جی یہ تھے ہمارے متا کی اولاد ایک اور دیکھو اتنی دفعہ ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں کہ مجھے یاد تھا کہ اس کی کتنی آیتوں کے بعد اس کا کمپلیٹ اینڈ پوائنٹ ہے مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ یہ کون سے والے چیپٹر کے اندر ہے لیکن مجھے یہ ضرور یاد تھا کہ دو آیتوں کے بعد اس کا کمپلیٹ کانٹیکس ختم ہوتا ہے وہ آیت وہاں پہ ختم نہیں ہوتی you have to carry on reading یہ آیتیں جو ہے نا جو قرآن بائبل کے اندر ورسز نمبرز ہیں یہ بعد میں ڈالی گئی تھیں ایڈ کی گئی تھی تاکہ رٹنا اور بولنا اور ریفرنس دینا آسان ہو جائے ارلی ٹائم میں جب موسا نے کتابیں لکھی تھیں اور ارلی اسکالر جب کتابیں لکھی تھیں تب ورسز کے نمبرز نہیں تھے بٹ رادر ایک پیس کی فارم میں تھا پیراگراف کی فارم میں تھا you can not stop at a certain verse آپ ایک سرٹن ورس کے اوپر اسٹاپ نہیں کر سکتے آپ نے اس کو کنٹینیو ریڈ کرنا ہے اور پیس کے اینڈ تک جانا ہے مجھے پتا تھا کہ احمد اتنا بےغیرت شخص ہے کہ کبھی یہ نہیں بولے گا لیکن مجھے دکھانا ضروری تھا اس کو تاکہ دنیا کو نظر آئے کہ مسلے کتنی بےغیرتی سے کتاب کا یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے یہاں پہ ایک ڈاکٹرن ہے ٹو لائے دس از اے ڈاکٹرن آف لائنگ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں ذاکر نائک چونکہ انڈیا کا تھا تو سب سے زیادہ جو اس نے ورسز ابیوز کی تھی وہ ویدوں کی تھیں اور گیتا کی تھیں ذاکر نے سٹیج پہ بائبل کو اتنا زیادہ ابیوز نہیں کیا جتنا ویدوں کو اور گیتا کو ابیوز کیا ہے غلط طریقے سے ریفرنسز دے دے کے یہ لوگ دنیا کے جس بھی خطے میں جائیں گے اس خطے کی ڈاکٹرن کو پکڑیں گے اور ان کی ریفر ان کے ریفرنس کو یوز کریں گے غلط طریقے سے کیونکہ یہ اسلامک ڈاکٹرن آف لائنگ اینڈ ڈسیٹ ہے کتمان دس از دا ریالٹی آف اسلام الحمد للہ حقوق سیکر جی فیضو بھائی کچھ کہنا چاہیں گے بفور ہم آگے چلیں اچھا، میں بولوں جی جی جی اچھا ایک بات تو صحیح ہوگی نا ایڈم سر جب بندہ جاتے جاتے آج کے ٹاپک کو ثابت ہی کر گیا <laughs> کچھ زیادہ نہیں تو ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو مسلمان جو کہتے ہو نا ہم سچے ہیں ہمارا دین ہے یہ ہے ہے وہ اپنی نام کی عزت رکھ لے بھائی بولا ہے تو نے وعدہ کیا ہے ایڈم سر نے اپنا ٹائم دیا چینج کیا ٹاپک کو اور ایک شرم کر لینا بھاگنا ان لوگوں نے سر پنجابی میں کہتے ہیں نا کمن کے یہ لوگ وہ کرتے ہیں ایبسلیوٹلی درست فرمایا آپ نے جی۔ فیضو بھائی اور منا بھائی آپ کو کچھ ایڈ کرنا ہے کہ ہم پھر آگے چلیں نہیں بھائی میں تو نوٹس بنا رہا ہوں جو آپ بول رہے میں لکھ رہا ہوں بھائی سبحان اللہ علیہ جی سورہ البرائیہ یہ کیا یار برائیہ باریہ نیوز نیشن والے شو کی ڈبیٹ نہیں دیکھی آج کل جی سر آنے والی یہ سنا ہے انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے پوز کیا تھا ابھی دوبارہ شروع کریں گے وہ پتہ لگا مجھے امت جی نے کینیڈین 279 کا سپر سٹیکر دیا thank you so very much ہمارے پاس امی نے 40 روپیز دیتے ہوئے کہا اللہ از ڈوئنگ ڈنگ ڈونگ ڈنگ ڈنگ ڈنگی ڈنگی ود مومنز ایبسولیوٹلی جی راکیش جی آتے ہیں وہ کہتے ہیں سگوک سیکر جی پڑھیں گی کیا کہتے ہیں کسی کی خوشی کے لیے جھوٹ بولو اگر وہ خوش ہو جائے تو تو آپ بھی خوش ہوں گے لیکن بچے کی خوشی وائف کی خوشی پریوار والوں کی خوشی بٹ اپنی پرسنل خوشی کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہرے کرشنا ہرے راما بہترین فرمایا لیکن جھوٹ بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے ویسے آگے چلتے ہیں جی and this really make sense Quran کو جو جی۔ مرضی کر لو یہی تو بات ہے یہی تو ہے یہی تو ہے ڈسیٹ پاپر کراڑا جی آئے peace be behind me a behind ہم دا محمد آمین پاپر کراڑا جی P B U H peace be انڈر ہم بے شک یہ بھی بن سکتا ہے آر ایس سیڈ جی وہ ہمیں لندن سے دیکھ رہے ہیں 899 کا سپر سٹیکر دیا ہے I don't understand the purpose of insulting and getting insulted the only individual get insulted is either jesus christ or muhammad SAW. a w uh s a w gets insulted no unfortunately no muslimano ne 1400 saal tamam duniya ke tamam dharmon ko insult kiya اور کرائسٹ کو انسلٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کرسچنس کو انسلٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ کرائسٹ کو جیزس کرائسٹ نہیں بولتے یہ عیسا بولتے ہیں اور یہ لوگ بحیرت ہیں ونس اگین یہ کتمان کا یوز کرتے ہیں یا توریہ کا یوز کرتے ہیں تاکہ یہ جھوٹ بول سکیں اور پھر جھوٹ کے ذریعے کہتے ہیں ہم تو عیسا کو مانتے ہیں ہم جیسس کو نہیں مانتے یہ چیز ہے سر ریپڈ فائر جی ایڈم فریق ہم بٹ مین بتا آئی نو آئیڈیا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ تلک صاحب آتے ہیں ہمارے پاس ایک دفعہ پھر I remember the life with ایرم plus I see long time back when مومنز reacted on a super chat there were more super chats then the comments that day ہاں یار بڑا مزہ آیا تھا اس دن بڑی گیم بن گئی تھی بیچارے کو رونا پڑ گیا تھا نہیں پیچھے ہاں۔ کچھ ابھی اور لوگ بھی اچھا۔ ہیں اور ہیں اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں ذرا تاکہ ہم آگے چلیں بالکل بلائیں گے سر احمد بھائی کو Rakesh ji love you all keep your keep your good work sir keep doing your good work thank you Rakesh ji بہت بہت دھنیہ واد شکریہ love you Adam please continue this revolutionary work I will support in whenever way I can whatever way I can God bless you and all ex Muslim بہت بہت شکریہ دھنیہ ہمارے پاس پب جی آئے ہیں جو اکثر آتے رہتے ہیں ہمارے پاس اور یہ کہتے ہیں یہ امی ہے آپ ہی پڑھ کے بتا دو ایڈم بھائی اس کو جی سر پڑھ کے بتا دیا تھا لیکن ہر چیز پڑھنے سے پہلے کچھ بتانا بھی پڑتا ہے نا ایسے تو نہ پڑھنا شروع کر دینا ہم نے ان امیوں کے سامنے دکھانا بھی تو ہے کہ کیوں ہم نے پڑھنا ہے اوکے ہمارے پاس یہ e میسج آئے ہیں Adam hope hope fighting spirit is on fire isn't there a method where apostate apostate rates can can be documented all ex muslims come on one platform possible اپنے آپ کو show نہیں کرتے show کرنا possible نہیں ہوتا اور دوسرا وہ لوگ اپنی countries میں جا کے اپنے آئی ڈی کارڈ کے اوپر سے اسلام مٹا نہیں سکتے ہلا نہیں سکتے فار ایگزامپل میں ابھی بھی مسلمان ہوں by the according to Pakistani law میں مسلمان ہوں اور میں ابھی بھی ایز مسلم کی کاؤنٹنگ میں آ رہا ہوں جی بالکل بالکل اچھا جی ہمارے پاس ایک بہت بڑی سی سپر چیٹ آئی ہے بیڈی بھائی کی طرف سے بیڈی بھائی کیا کہہ رہے ہیں لالا جی یہ مومن اینیمل کو خود ہی بکس کے یار آپ پڑھ لیں لالا جی یہ مومن اینیملز کو خود کی بکس کا گھنٹہ نہیں پتا آرٹیکلز پڑھ کے آ جاتے ہیں ڈیفینڈ کرنے اسلام کو ان سی ڈاٹ ڈاٹ کو خود خود کی کی اسلام پہلے سمجھنا چاہیے یا تو ہمارے جیسے اوپن مائنڈیڈ رہنا چاہیے کوئی سکھا رہا ہے تو سیکھنا چاہیے می ٹو لالا اسٹریم دیکھ میں تو لالا جی کی اسٹریم دیکھتے لال رنگ میں آیا بہت بہت یا پھر اور چیزوں کو کیونکہ دیکھیں نا اسلام جو ہے برحق دین ہے اب اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ تو چاہیے exactly. اور وہ یہ کرتے رہیں گے نا یہ تو مسئلہ ہے جی نبی گریٹ جی آپ مسلمان ہیں جی مسٹر رمی گریٹ جی آپ مسلمان ہیں اوکے بولنا ہے کہ نہیں بولنا سر آپ نے فیض صاحب آپ کا مائک انمیوٹ ہے کچھ بولنا چاہ رہے ہیں آپ ہاں میں میں نکلتا ہوں لالا جی یہ پڑھنا تھا پاکستان پاکستان دین اللہ اکبر نو بنا مطلب ڈائریکٹلی بات کرے نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا تم نے پول میں نے دو دفعہ کہا ہے شرح دے دو میں ابھی بھی گا میں ہاں تو تم میری بات ہی نہیں سنو گے نکالو گے کہ تم کو جواب دو نا یار تم سنتے کیوں نہیں ہو نکال کے دیتے ہو یار تو لوگوں کو یہ نہیں لگے سیدھی بات شروع کرو ارے تو میری سن تو لو نا بھائی تو سنے گا نہیں نکال دوں گا بولے گا تو یہ کیا بات ہوگی کیا کروں گا اس کے ساتھ ہاں تو سن لے بات یہ ہے کہ شرح تو سیکنڈری تھرڈ فورتھ پہ آئے گی پہلے میں تیرے کو بول رہا ہوں قرآن اور حدیث کی بات ہے کس نے کہا کیا میں ہاں اجماع اس پر اسلام کا دکھا دو دکھا دو کیا دکھانے کی بات کیا ہے جو بات دکھا دو بات ختم ہو گئی اتنا اچھا، نہیں ہے ایک منٹ ایک منٹ یہ جو تم بول رہے ہو نہیں ہے وہ تم کو دینا پڑے گا کیونکہ یہ پریکٹیکل چیز ہے ایک سیکنڈ یار ایک سیکنڈ تمام لوگ سنیں انہوں نے کہا شرح بعد میں آئے گی قرآن اور حدیث پہلے آئے گا میں نے انہیں کہا مجھے اس کا ریفرنس دے دیں آپ نے ایک بات رکھی ہے اس کا ریفرنس دے دیں یہ کہہ رہے نہیں مجھے دکھانا ہے کہ نہیں بات انہوں نے ہے دکھانا مجھے جی بول دیجیے یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پنجابی میں نہیں ہندی میں بتاتی ہوں اندھے کو دعوت دو اور گھر پہ بھی چھوڑ کے آؤ کچھ ایسی چیز ہے اچھا جی ساحل صاحب آپ میرے خیال میں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے میں اوکے میرا خیال ہے ساحل کہیں آگے پیچھے ہوئے ہیں ہاں بھائی ریفرنس لائے ہو آپ کہ جو چیز آپ کہہ رہے ہو کہ شرح شرح جو ہے بعد میں آئے گی اور باقی سب کچھ پہلے ہوگا یہ تم کو تم مسلم تھے نا تم کو نہیں پتا اجماع پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے دیکھنا بھائی آپ چھوڑیں اس بات کیا پتا کیا نہیں پتا تم مسلمان تھے نا بولتے تھے نا کہ میں نے کہا ہے مجھے سکرین پہ دیکھنا ہے جب اس پر اجماع ہے تم کو نہیں پتا پہلے دکھائے نا اجماع ہے آئی ایم ویٹنگ ہاں ہاں رک جا بھائی کیونکہ میں وہ لے کر نہیں بیٹھا محمد وکاس جی سواگت ہے آپ اور محمد وکاس جی آتے ہی چلے گئے اگلے بھائی کو لے لیتے ہیں جی جی جناب آپ کا کیا نام ہے بسنتا دھاگر پاسو جی جناب مسلمان ہیں آپ ہلو حضرت اوکے حضرت چلے گئے بہترین ایسے ہی بیک سٹیج کو فل کیا ہوا تھا ایم ڈی ٹھرکی ایم ڈی ٹھرکی صاحب مسلمان ہیں آپ جی سر ایم ڈی ٹھرکی صاحب مسلمان ہیں آپ آج سب پر عذاب کیوں آیا لالا جی کوئی بات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جا رہے ہیں سر کیا کریں سر آج جی سر مسلمان ہیں اب آ رہی سائل کی آئی ہے اوکے سائل تمہاری بات کنویں میں سے آ رہی ہے لگ رہا ہے ساحل بھائی کسی کنڈال میں منہ ڈال کے بول رہے ہیں وہی میں نے کہا کنویں میں سے آ رہی ہے ساحل کی آواز اچھا جی ایم ڈی تھرکی بھی چلے گئے ہیں محمد وکاس صاحب واپس آئے ہیں جی محمد صاحب صاحب مسلمان ہیں آپ جی سر آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کا ٹاپک کیا ہے سر کائنڈلی بتا دیں گے میں ایکچولی پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں تو میں نے ویسے دیکھا نہیں ہے ٹاپک کیا تھا آپ کا سر سر ٹاپک ہمارا یہ چل رہا ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنا کہاں کہاں پہ حلال ہے اور کہاں کہاں پہ حرام ہے اچھا تو آپ نے جب یہ ٹاپک سٹارٹ کیا تو آپ نے اس کوئی ریفرنسز بھی رکھے ہوں گے سامنے لائے ہوں گے سر آپ کو پتہ ہے ہاں۔ آپ کو پتہ ہے آپ تو اسلامک کنٹری سے ہیں آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے سارے ریفرنسز مجھ سے زیادہ سر نہیں نہیں دیکھیں نا آپ جب کسی ٹاپک کو لیتے ہیں بات کرنے کے لیے تو آٹومیٹکلی آپ سب سے پہلے اپنا ایک جو سب سے بڑے گناہوں میں گناہوں میں جو آتی ہے نا چیز وہ جھوٹ اچھا۔ بولنا ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے اسلام کی اسٹڈیز کی ہوئی ہیں یا جسٹ آپ اس میں سے چیزیں دیکھ کر اسے پوٹ کرتے ہیں سر پتا نہیں سر میں نے کیا کیا ہوا لیکن میں ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں نہ نہ یہ میرا سوال اس لیے تھا کیونکہ دیکھیں نا جب انسان کسی بھی ٹاپک پہ بات کرتا ہے آٹومیٹیکلی آپ اگر اسلام کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ نے اسلامک اسٹڈیز تو مکمل کی ہوئی ہوں گی میں میرا یہ سوال تھا آئی تھنک میں نے کوئی برا سوال تو نہیں کیا یہ اسلامک اسٹڈیز کبھی بھی کوئی بھی بندہ ختم نہیں کر سکتا دیٹس ناٹ پاسبل جتنی بکس ہیں یہ یہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کیونکہ یہ اپنے آپ میں بہت وسیع اور سبجیکٹ ہے اصل میں اتنا وسیع اور سبجیکٹ نہیں ہے لیکن لیکن جو اتنی کتابیں اس وقت لکھ دی گئی اتنے فرقے بن چکے ہیں کہ ان فرقوں میں سارے فرقوں کو پڑھ پڑھ کے جو ہے نا آپ ختم نہیں کر سکتے لہٰذا اپنا اچھا، مدعا رکھیں آپ مجھے بتا دیں اسلام میں جھوٹ بولنا سر میں آپ کی میں آپ کو ماں آپ کی اس اس بات کا جو ہے نا جواب دینا چاہ سر مجھے جواب نہ دیں مجھے اصل میرے ٹاپک کا جواب دیں سر علم الحیال سے کام نہ لیں پلیز ادب الحیال بالکل لے کے آؤں گا سر آپ آپ اچھا میں کیونکہ نے ایک بہت بڑا الزام ایسے چلتے چلاتی جگہ پر لگا دیے مسئلہ ہے آپ جھوٹ کے اوپر بات سر سر ایک ایک سیکنڈ مجھے پتا نہیں تھا ہاتھ ساتھی طور پہ آپ نے ایک بات اتنی بڑی کر دی ہے میں اس کو پہلے کلیئر کر دینا چاہتا تھا کیونکہ فرسٹ کلاس فرسٹ کلاس ایک موبائل میں میرے اللہ کا عذاب آ گیا تھا میں وہاں سے چلا رہا تھا آواز آ رہی آ رہی ہے پھر مجھے دوسرے موبائل سے آنا پڑا سر عذاب عذاب نہیں اس دنیا میں نہیں آتا ہوتا وہ مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے چھوڑیں اس بات کو آپ اپنی آیت دیں سر ہم آگے چلیں پیچھے اور لوگ بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی بات کرنی ہے آپ مدعے پہ آئیں سر چھوڑیں بات کدھر ہے لیکن قوم لوٹ پر جی، جی، عذاب اسی دنیا میں آیا تھا وقت بھائی سر میں اس دنیا میں آتے تھے پہلے چلیں وہ اس چیز کو ٹھولیں آپ ساجد نہ بولا بھی اس نے آ گئی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ بندہ پتہ نہیں 36 باتیں کرے گا یہ مدے پہ آ نہیں رہا سر آپ آپ 36 باتیں آپ مطلب 1 لاکھ باتیں کریں اوکے گیٹ لو سٹارٹ سیدھا مدے پہ آؤ یار تمہیں کیا حدیث دو بات شروع کرو game ten ten ten ten یہ کیسے ہاں جی۔ کیسے مومن آ رہے بھائی پتہ نہیں یار کمال ہو گئی ہے یو یو مما یو یو یو یو ہاں میں کیا بول رہا ہوں ایڈم بھائی بہت لوگ اوپر ہے میں نیچے جاتا ہوں ارے منا بھائی اوکے منا بھائی تھینک ہاں، یو ہاں، منا بھائی ہو گئے نا بھائی ابھی میں نیچے جاتا ہوں تھوڑا ٹائم پھر آتا ہوں بعد میں جی مما نیچے جاتا ہوں مما یس مما یس مما نو پرابلم کیا حال چال ساجد جی بالکل ٹھیک ہوں ساجد بھائی اور میرا نیٹ ورک بھی آج دگا دے رہا ہے آواز کلیئر نہیں جا رہی تھی کئی دفعہ میں نے کوشش کی تو ابھی لگتا ہے غالباً صحیح ہے بہت زبردست گڈو صاحب مومن ہے کون ہے یہ گڈو ہاں صاحب جی ہمارے میں نے ابھی ایڈ کیا ان کو محمد وقاص جو کہ پرائیویٹ چیٹ میں بیٹھے ارے بھائی اڈم شیکر جی جناب میں ایک پیغام لے آیا ہوں تمہارے لیے اچھا وہ کسی نے مجھ سے کہا کہ بھائی وہ یسو کی کتی کو میرے چینل پہ بھیج دینا اچھا، اسی لیے میں اچھا، بتانے اچھا۔ کے لیے آیا تھا تمہیں تو بس اتنا سے گالیاں ہی نکالنی تھی بس اور کچھ نہیں کہنا تھا آپ نے کچھ اور آپ کی زندگی میں نہیں رہ گیا سوائے گالیوں کے بس کچھ نہیں رہ گیا بس یہی کرنا تھا انہوں نے ہاں گالیاں دی اور بھاگ گیا بس اتنی سی <laughs> قرآن ہے ہے تبت کہے کہ ہو جاتا ہاں بس اتنی سی اوقات ہے بھائی گالیاں دینے آیا تھا وہ گالیاں دے چلا گیا اس نے اس کی دل کی براز ختم ہو گئی پوری ہو گئی دل کی نے کہا لو جی آپ چلے جائیں میری میرے دل کو شانتی مل گئی میں نے گالی نکال دی ہے واہ جی واہ بڑی گالی کو ٹھنڈک مل گئی سورہ جی, جی، سورہ نمبر تیس ہے اور آیت نمبر بتیس ہے یہ سکرین پر لیں آپ نے کہا تھا کہ یہ لوگ تو بڑے فرقوں میں بیس کی بتیس رائٹ نہیں sir thirty thirty thirty thirty کی اوکے تھرٹی کی تھرٹی اوکے جی تھرٹی کی تھرٹی ٹو لے آتا لے جناب جی اسے ذرا جی سامنے نکال میں سر آپ کے سامنے حاضر ہے خدمت جی، جی، لے میرے بھائی یہ آپ کے سامنے آ گئی اب جی سر جی اچھا جی اللہ سے ذرا بات کرو اللہ کی بات کرو دعائیں کرو ذرا انٹرنیٹ صحیح ہو جائے تمہارا سر اب آواز آ رہی ہے آپ کو ہاں جی آپ ہاں جی، تھوڑی سی آواز آئی ہے جی جناب بولیے جی جی اچھا چلیں آپ مذاق اڑا سکتے ہیں ایسی باتیں اگر آپ نہ کریں تو میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا آپ نے کسی کو ہرٹ بھی کرنا ہے تو کم از کم دلائل کے ساتھ تو ہرٹ بات کریں بات کریں یار سر آپ مطلب آپ آپ تکلیف ہی ہیں تو تو تو آپ کے ساتھ تکلیف دینا ایسے نہ دینا بھائی جان ہے انٹرنیٹ تمہارا پھر نہیں چل رہا آواز تمہاری آ نہیں رہی بحث کیا کرو گے ہمارے ساتھ چلو انٹرنیٹ اتنا ویک ہے ان لوگوں کا ہم سایوں کا انٹرنیٹ یوز کر کے آ جاتے ہیں بات کرنے کے لیے ارے یار تم بات کرنے آئے ہو کم از کم انٹرنیٹ تو اپنا خرید لو ہم سایوں نے جو ہے نا اس کے اوپر وہ لگائی ہوئی ہے کہ جناب اس سے زیادہ یوز نہ ہو سکے کسی سے تو یہ جناب ہم سایوں کا انٹرنیٹ لے کے آ جاتے ہیں پھر یہاں پہ آ کے تو ٹینٹا کرتے ہیں وکا صاحب اپنا انٹرنیٹ تھوڑا پیسہ خرید لینا دس روپئے خرچ لیں انٹرنیٹ خرید لیں تھوڑا سا ہم سایوں کا انٹرنیٹ نہ استعمال کریں کوئی دو پیسے اپنے اوپر بھی لگا لیں انٹرنیٹ پہ مرتدوں کو سمجھانے کے لیے ہیلو ہاں جی ہلو ہلو ہاں جی مدعے پہ آئے سر اور بولنا شروع کریں ہلو اس آیت سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے مدعا رکھے نا بھائی کیا لگتا ہے ان کا انٹرنیٹ سر کیا کریں سر غریب لوگ ہیں یہ مسکین لوگ ہیں کیا کریں سر سر پہ کیا کریں ہم ان مسکین لوگوں کا ہیلو ہاں جی ہلو ہلو لالا جی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ کا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ جھوٹ بولنے پر چل رہا تھا اور یہاں دکھلا رہے ہیں مین الزین افر رقودی نحم و قانو شیان کل حزب مما لدہم فرحون اس میں کیا دکھلانا چاہتے ہیں یار پتہ نہیں سر کیا دکھانا چاہتے ہیں اوکے بی ڈی صاحب آپ نے کسی کو میوٹ نہیں کرنا وہ میرے موڈریٹرز کو کرنے دیں کسی کو میوٹ نہیں کرنا کسی کو ٹائم آؤٹ نہیں دینا مسٹر بی ڈی نہیں کرنا باقی رولس میں آپ کو بعد میں جب سمجھا دوں گا تو اندر رہتے اچھا جی وہ تو بھائی صاحب گئے ہیں کیونکہ ان کا انٹرنیٹ ویسے نہیں چل رہا ہے پھر آ گئے یار کیا ٹائم ویسٹ رہے پاس انٹرنیٹ صحیح ہے نہیں کیوں آ رہے ہو بار بار یار ہم سارا کہتے ہیں کہ کر رہے ہو یار سر سوری انٹرنیٹ میرے پاس میں نہیں ہے اگر ہوتا تو میں سر سوری اچھا والا یوز کر رہا ہے آپ لائف سٹریم میں آئے ہوئے ہو بات کرنے کے لیے اچھے والا انٹرنیٹ لے گیا ہو یار سر سوری سوری سوری میں اپنی اپولوجی کرتا ہوں ایکسیپٹ کرتا ہوں جلدی سے بتائیں آیت کیوں دی ہے اپ نے مدعا رکھیں اس پہ پلیز ٹائم ویسٹ نہ کریں جی سر آپ نے میرے سے جب بات کی تھی تو آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کا میں کون سی بات مانوں کہ آپ کے تو ہیں ہی فرقے ہی فرقے تو میں نے جواب اس کا یہ دینا تھا کہ یہ آپ کے سامنے کو ڈس کر دیا ہے چلو بے اسلام ہو گیا محمد کہا تھا بہتر فرقے جنت میں جائے گا ٹھیک ہے چھوڑو مجھے فرقوں کے اوپر بات نہیں وہ حدیث نکالے سر سامنے حدیث نکالے بات نہیں کرنی اس پہ میں جھوٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں اسلام میں جھوٹ بولنا کس ٹائم پہ حلال ہے آپ کا سوال ہی مجھ سے جب جھوٹ پر مبنی ہوگا اس کا جواب تو میں دوں گا نا سر ہاں تو جھوٹ کا آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں اور آپ نے کہا کہ آپ کے تو فرقے ہیں میں کس کو مانوں آپ نے جو کہا قرآن میں نے پڑھا ہوا ہے تو میں نے قرآن سے ہی آیت نکال دی نا آپ کو کہ فرقوں کو تو ڈس آن کرتا ہے فرقے ہیں نا اسلام میں ہے نا فرقے کہ نہیں ہے سر ہے تو ان کو سر اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا تعلق اسلام سے کیا ہے یہ بتائیں کہ آپ اچھا امام شافی امام شافی کو مانتے ہیں امام حنبل کو امام مالک کو میں سب ہر اس انسان کو مانتا ہوں جو قرآن اور احادیث کے جو صحیح درست احادیث ہیں اور سیرا کے مطابق بات کرتا ہے ادروائز میں کسی کو نہیں مانتا آپ بولیں یہ امام شافی کی کتاب ہے عمدہ تو سالک جو کہ شریعہ مینول ہے اسلام کا اس کے اندر سے بہت ساری ہاں۔ چیزیں پاکستان کے کورٹ آف لا کے اندر لے کے ڈالی گئی ہوئی ہیں اس کے اندر یہ حدیث صحیح بخاری سر پاکستان کو چھوڑیں Pakistan Pakistan you stupid shut up listen اچھا مطلب اگر آپ کو کوئی بات بھی کرے تو آپ جی ہیں تو آپ جھوٹ سے نہ چلائیں نا سر یہاں پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اجماعی حدیث ہی ہو settles settles disagreement between people جو دو انسانوں کے درمیان ڈس ایگریمنٹ کو صحیح کرتا ہے اباؤٹ گڈ اور سے سم تھنگ کمینڈیبل اور کوئی اچھی بات کرتا ہے خیر کی تو وہ جھوٹا نہیں ہے ہاں، بتائیے اچھا۔ اسلام میں جو جھوٹ بولنے کی ڈاکٹرن ہے اس میں کیا کیا آتا ہے اور کیا کیا نہیں آتا سر سن لینا سن تو لینا آپ آپ نے ایک حدیث کا ریفرنس دیا اب جی۔ آپ مجھے اس کے بعد کوئی قرآن کی آیت کا ریفرنس دے جہاں پر جھوٹ کو کہا گیا کہ بول گیا ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے جو حدیثوں میں ہم میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں ہر چیز جو قرآن کے اندر ہے جو حدیث کے اندر ہے کیا وہ قرآن کے اندر موجود ہے سر قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے خلاف اگر کوئی بھی بات ہوگی جو میں نے نہیں کی یا میرے اگینسٹ کوئی بات جاری ہوگی تو آپ نے اس کو بلیو نہیں کرنا کون کہتا ہے اب میں نے یہ دیکھنا کہ قرآن کیا کہیں جھوٹ کون کہتا ہے کون کہتا ہے سر یہ یہ قرآن کا اصول ہے کہ جو بھی بات کہتا ہے قرآن کون کہتا ہے یہ یہ اصول کس نے دیا سر یہ اصول ہم سب نے بنایا ہوا کس ہم سب کا اصول ہے کون ہوتے ہو یہ اصول بنانے والے آپ نے اچھا چلے آپ اپنا اصول بتا دیں کہ آپ نے کیا اصول بنایا کہ حدیث اگر کچھ کہے گی تو قرآن کو نہیں پاکتے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ اصول کس نے بنایا سر آپ اپنا اصول یہ ہے نا آپ خود کہتے ہیں تم اسلام اچھا، چلو میں کس کیا بنا سکتا تم نہیں بنا سکتے بتا میں کون سا اصول بناؤں آپ مجھے نہیں بنا سکتے سر آپ پروف کریں کہ یہ اصول میں نہیں بنا سکتا مجھے پروف کر کے تم کوئی اصول نہیں بنا سکتے اسلامک ڈاکٹر کے اندر کی بات کرتے ہیں نا سارا اوکے گیٹ لاسٹ اوکے مطلب یہ اپنی مرضی کا مالک ہے ایگزیکٹلی کچھ بھی اصول اپنی مرضی سے بنا دے گا بالکل بالکل دیکھیے کتنی سپیریٹی ہے کہ اصل میں جو رول ہے اسکالرس کا ایگری وہ ہے کہ حدیث جو قرآن کے منافی جائے منافی جائے اپوزٹ میں جائے ایسی نہیں کہ حدیث میں کچھ ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی قرآن کے اندر نہیں ہے تو ہر حدیث کا ریفرنس آپ کو قرآن سے نہیں ملے گا آپ نے قرآن میں سے اس کی نفی دکھانی ہے تو آپ حدیث کو نفی کر سکتے ہیں اگر آپ کر بھی سکیں تو نمبر ون نمبر دوسری بات میں آپ کو شریعہ مینول دکھا رہا ہوں شریعہ مینول ہمیشہ حدیثوں اور قرآن سے لے کے ملایا جاتا ہے ورنہ قرآن کے اندر بہت ڈھیر ساری چیزیں ہیں جن کا امب بھی نہیں بتایا گیا ہوا and that's the reality Sahil بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے نہیں بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے قرآن تو یہ بالکل انکمپلیٹ کتاب ہے اگر مسلمان جو ہے آج کا مسلمان جتنی پریکٹسز کرتا ہے اگر وہ یہ کہے کہ میں صرف قرآن کو مانوں گا تو وہ تو نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزوں روزوں میں جتنے رولز اینڈ ریگولیشن بتائے گئے ہیں کس سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے یہ کچھ بھی اس کو قرآن میں نہیں ملے گا زکوٰۃ دینا ہے کتنی پر کتنا پرسنٹ دینا ہے کس پہ دینا ہے کس پہ نہیں دینا ہے یہ قرآن میں نہیں ملے گا کلمہ مکمل کلمہ ایک ساتھ جو ہے وہ قرآن میں نہیں ملے گا قرآن میں تو کچھ بھی نہیں ہے تو یہ کس حساب سے کہہ سکتے ہیں قرآن سے میچ ہونی چاہیے یا پھر قرآن قرآن میں بھی ہونی چاہیے وہ بات تو مانیں گے صرف حدیث میں ہوگی تو نہیں چلے گا یہ اصول دینا یہ بڑی بیوقوفی والی بات ہے اور یہ اگین جو تم سٹارٹنگ میں جو سمجھا رہے تھے میں باہر تھا میں سن رہا تھا وہ کہ دھوکہ دینے کے لیے آپ کوئی بھی چیز کہہ سکتے تو یہ دھوکہ دینے کے لیے ڈسیپشن ہے ان کا انہوں نے بتا دیا کہ میں اصول بنا سکتا ہوں یہ خود ایک اس کی دلیل ہے جو آپ نے بتایا تھا بے شک اور یہ اسلامک ڈاکٹر آف ڈسیٹ ہے جو ہم دکھا رہے ہیں جس میں کتمان ہے توریہ ہے تیسیر ہے دارورہ ہے جس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آف لائز ہیں کہ آپ کس طریقے سے ڈسیو کر سکتے ہیں ونس اگین یہ میری اسٹریم کی بیس پروف کر رہے ہیں یہ لوگ آ کے کہ ہمیں پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے جب کہ ان کو پتہ نہیں کہ ہم نے انہی سب چیزوں کو پڑھ کے ہی اسلام کو بڑے اچھے اور احسن طریقے سے چھوڑا ہے اچھا جی ڈاکٹر عبدل جی آپ آئے ہیں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں جی مسٹر ڈاکٹر ابدل ہیلو جی بولیے ہیلو جی بولیے سر ہیلو جی جناب بولیے حکم جی کیا بکواس چل رہی ہے بھائی سر محمد کی گانڈ مار رہے ہیں سر آپ نے بھی مارنی ہمارے ساتھ مل کے ہاں بیٹے کیا پوزیشن ہے کیا کہا تھا میں نے ہیلو بیٹے ہاں جی سر محمد گانڈ مار رہے ہیں سر آپ نے بھی مار ہمارے ساتھ <laughs> کیا یار اتنا بروٹل یار مجھے پتا تھا نا یہ کون ہے سالا اس کی مجھے آواز سمجھ لی تھی میں نے سمجھتے ہیں یہ سمجھتے نہیں ان کو پتا نہیں اس کا اندازہ نہیں ہے میں ان سے چار ہاتھ آگے ہوتا ہوں ہمیشہ یہ جو شطرنج کی چال کھیلتے ہیں میں اس سے چار ہاتھ آگے کھیلتا ہوں گے سالے ریسیو oh کیا گے کے رام ہے ہمارے اوکے جی دلیل کے ساتھ بات رکھنی نہیں ہے کسی کو آتی نہیں ہے نا دلیل دلیل ہوگی تو دلیل کے ساتھ بات رکھیں گے اچھا جی پیا جی آئی ہیں ساحل سر ہیلو منا بھائی اینڈ ساجد جی کو بھی سب کو ہیلو آیا جی ہماری پیا جی کی طرف ہیلو پیا جی hello thank you so much thanks a lot ہمارے پاس چرچ آف کرائسٹ کی طرف سے ہنڈریڈ روپیز آئے ہیں ایرم بھائی مجھے موڈریٹر بنا دو اچھا سر آپ پہلے مجھ سے ڈسکاؤنٹ پہ جڑیں پھر آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں ایرم all Muslim should answer only one question nation first اور Allah Islam other then Muslim countries from everywhere مومنس ول بی تھرون آؤٹ جی بالکل سر لیکن کیا کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی نیوز نیشن نہیں نکالتے ایڈم اس میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرتا ہوں یہ ہمارے وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ چاہے کتنے بھی بڑے سیکولر یا لبرل کچھ بھی بننے کی کوشش کرے لیکن یہ سوال پہ ہر ایک نے آج تک کوئی ایک ایسا مومن نہیں آیا انفیکٹ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بھی جو اس سوال کا یہ جواب دے کہ نیشن فرسٹ نہیں آیا یہ کھلے طور پہ بولتے ہیں لیکن انفارچونیٹلی چونکہ ہمارا دیش جو ہے ڈیموکریٹک ہے سیکولر ہے تو ان پہ کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا نہ ہوتا ہے میرے ساتھ بندہ آیا تھا نیوز نیشن کے اوپر جس کے ساتھ میری ٹاک ہو رہی تھی اس نے کہہ دیا تھا نیشن فرسٹ اور اس کی وہاں رکھ کے بجائی تھی میں نے وہاں رکھ کے بجائی تھی نیوز نیشن پیڑ پیڑ ہوئی ہے نیشن فرسٹ اس نے کہا تھا ہاں ہاں اس نے کہہ دیا تھا ہاں ہاں اس نے کہا تھا میں اس کنٹری میں پیدا ہوا ہوں تو ایک, ایک نے تو کہا تھا نا کہ یار ہم تو مسلمان ہم تو مسلمان ہی پیدا ہوئے لیکن ایک وہ موٹو نہیں آتا ہوتا جو مجھے اس کا نام نہیں آتا وہ موٹو نے نیشن فرسٹ کہہ دیا تھا تو اینی آؤ لانگ اسٹوری شارٹ یہ ہے اس ٹائپ کی چیز اچھا جی یہ ہمارے ساتھ دوبارہ ہے یہ پول کھول کے نام سے بندہ ہے جی جناب آپ نے ڈھونڈ لیا وہ ریفرنس سارا ہاں بھائی میں سیدھا قرآن کے آیات دے رہا ہوں آپ کو نہیں نہیں مجھے ریفرنس چاہیے کیا آپ نے بولا قرآن کی آیات دے رہا ہوں قرآن سے بڑی چیز اب کیا ہے نہیں سر مجھے ریفرنس ہاں، دے رہا ہوں نا ہاں وہی دے رہا ہوں نا وہی دے رہا ہوں نا آپ نے ریفرنس ہاں۔ یہ دینا ہے ارے تو ریفرنس ہی دے رہا ہوں can you please shut up and listen کہ ریفرنس آپ نے کس چیز کا دینا ہے ریفرنس آپ نے دینا ہے کہ شریعہ کو بعد میں دیکھنا ہے پہلے قرآن اور حدیث کو دیکھنا ہے یہ ریفرنس دینا ہے ہاں ٹھیک ہے لے لو نا جی دکھائیں اتنی سی اوقات ہے ان لوگوں کی میں اس کو ساحل پانچویں دفعہ ایڈ کیا ہے جتنی دفعہ جاتا ہے اتنی دفعہ بکواس لے کے آتا ہے اس نے ابھی ساحل تمہارے آنے سے پہلے جس وقت تمہارا مائک نہیں چل رہا تھا کیا بات ہو رہی تھی کہ اس نے کہا تھا میں شریعہ نہیں مانوں گا کیونکہ میں خود شریعہ بناؤں گا شریعہ بعد میں آتا ہے قرآن اور حدیث پہلے آتی ہے اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے شریعہ بعد میں آتا ہے شریعہ تو قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ ہی آتا ہے یس اور میں نے یہی بولا تھا کہ یہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ اس کی ایکسپلینیشن ہے ایکسپوزیشن ہے جو آپ کے اسکالرس نے دی ہے تو قرآن و حدیث اور یہ لینے گئے تھے اور یہ مجھے قرآن کی آیت دیں گے بتانے کے لیے کیا ہے یہ جس کی بیس کے اوپر شریعہ بن رہی ہے مجھے اس قرآن کی کی آیت دینے کوشش کریں گے how ignorant idiotic bunch of they are کتنا اچھا میں پوچھ رہا تھا ایڈم لیکن میری آواز شاید نہیں آ رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی چیز پہ اجماع ہوا ہے وہ میں پوچھا تھا کس بات پہ اجماع کی بات کر رہے تھے اور یہ بولا تھا نا اس کو یار کس نے کسی نے ریموو کیا ہے بیک سٹیج سے کسی کو یا خود ہی ایک دم نکلے ہم کس بات پہ اجماع ہوا ہے بول رہا تھا یہ پتہ نہیں کس بات پہ اجماع ہوا تھا آئے گا تو پتہ لگے گا جی مسٹر انسان آپ مسلمان ہیں ابھی وہ آئے گا تو پتہ لگے گا کہ وہ کس بات پہ اجماع ہوا ہاں، میں مسلمان ہوں مسلمان ہے سر ہاں بھائی مسلمان ہوں جی بہترین کچھ سنا سکتے ہیں ہمیں بتانے کے لیے کہ آپ مسلمان ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو یہ جھوٹ والی بات پہ جو ڈسکشن کر رہے ہیں جی سر تو آپ کا موقف یہی کہ اسلام جھوٹ سکھاتا ہے ہمارے علماء سکھاتے ہیں جھوٹ یا اسلام سکھاتا ہے کیا سکھاتا ہے کس کے بارے میں اسلام سکھاتا ہے نا یہ اسلام کے تھرو ہے ہاں۔ کس نے علماء کیا ہے ہندو علماء تھے یہ یا کرسچن علماء تھے جو سب کچھ لکھ رہے ہیں تھے تو مسلمان ہی تھے لیکن قرآن کو تو پہلے مانتے ہیں قرآن میں تو یہ ہے شریعہ کس نے لکھی ہے ایک سیکنڈ شرح کو بھی آپ بھولے پہلے قرآن کو نہیں قرآن بعد میں قرآن کی ایکسپلینیشن کون دے گا شریعہ دے گی یا آپ دیں گے قرآن کی ایکسپلینیشن جو یا جو بھی شرح لکھتے ہیں شرح لکھتے وہ تو بھائی کے علماء ہیں جو امام غزالی ہیں ٹھیک ہے امام غزالی کی شرح کو مانتے ہیں کچھ مانتا ہوں کچھ نہیں بھی مانتا ہوں اوکے چلیں امام غزالی کو دیکھ لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا نہیں متفق ہیں ان کو تو نہیں مانتے بتا دینا نہیں مانتے ابو حامد غزالی امام غزالی کو حجت الاسلام کہا گیا آپ جانتے ہیں اس بارے میں speaking in means to achieve objective جب آپ گول حاصل کرنے کے لیے بولیں اف ا پریز وردی ایم از ٹو ایم اگر ایک اچھا ایم ہے آپ کا through both telling the and lie جس کو آپ جھوٹ اور سچ دونوں سے اچیو کر سکتے ہیں it is in lawful to accomplish through تب جھوٹ بولنا حرام ہے ان لافل حرام because there is no need for it تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے جھوٹ کی but when it is possible to achieve سچ an aim by lying only but not by telling the truth لیکن اگر آپ وہ کا گول سے ہی اپنی پڑھ لیں گے when the purpose of lying someone who is پر جب لائنگ کا پرپس آپ کے جھوٹ بولنے کا پرپس کسی حرام کو روکنا ہے کسی حرام کام کو روکنا ہے تو اٹ از اوبلیگیٹری ٹو لائے تب یہ حرام نہیں ہے حلال ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ امام غزالی نے کہا ہے ہم اس سے نہیں مانتے نہیں مانتے سیدھے نہیں مانتے ہیں لکھ دیا تو اس کا مطلب کیا ہم اس سے مانتے ہی رہے اس نے تو یہ بھی کہا تھا امام غزالی نے کہ سورج تیرہ گنا بڑا ہے سے تو کیا مان لیں گے تیرہ گنا بڑا ہے محمد نے بھی کہا تھا محمد نے بھی کہا تھا کہ ڈرافٹنگ مت کرو گرافٹنگ مت کرو کھجوروں کی پھر بھی اچھی نکلیں گی اگلے سال جب نہیں آیا وہ پرسنل ویو تھا وہ کوئی دینی یہ بھی اس کا پرسنل نہیں تھا دینی ویو نہیں ہے تو وہی تو کہہ رہا ہوں یار کہ وہ دینی نہیں ہے یہ تو اس کا پرسنل ہے اوئے اوئے سن سن کسی ایگریمنٹ ڈس ایگریمنٹ کو سیٹل کرانے کے لیے پیار محبت کرنے کے لیے لوگوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کیا اس طرح بولتا ہے تو ٹھیک ہے اچھا، جائز ہے اور کیا اور بہترین اگر آپ کوئی خیر کی بات کرتے ہیں خیر کی بات کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نہیں کر رہے بالکل خیر کی بات کسے کہتے ہیں جسے بھلائی ہو لوگوں کا جسے نہ بہترین جسے فتنا نہ پھیلے بالکل اسی کو اسی کو امام غزالی نے اس طریقے سے بیان کیا ہے جو آپ کے سامنے ابھی آپ نے پڑھا کہ اگر کسی حرام کو پریونٹ کرنے کے لیے جھوٹ بولا جائے تو وہ جھوٹ, جھوٹ نہیں ہے بلکہ حلال ہے اب آپ امام غزالی کو مانتے اب آپ امام غزالی کو یہاں تک ٹھیک ہے لیکن obligatory نہیں مانتے اس چیز کو کوئی مسئلہ نہیں تو مانتے ہیں نا مانتے ہیں نا جھوٹ بولنا حلال ہے ارے بھائی کہا نا اچھے کام کے لیے ٹھیک ہے حلال نہیں ہے پرمیسیبل ہے حلال ہی ہوتا ہے نا پرمیسیبل کا مطلب حلال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پرمیسیبل کا مطلب مکروہ ہوتا ہے پرمیسیبل کا مطلب مکروہ ہوتا ہے کہ حلال ہوتا ہے چلیے ٹھیک ہے حلال اچھا۔ ہے نہیں ایسا کچھ نہیں کہ ارے میں گوشت کھانا بھی حلال ہے کیا کھانا بالکل اوبلیگیٹری ہے میں روز گوشت کھاؤں گا اوبلیگیٹری ہاں؟ ہاں۔ میں آتا ہے نہیں اچھا، یہ غلط اچھا، بیاں نہیں ہے گوشت کھانا حلال ہے کیا آپ کھلاؤ گے بی پی والے ابلیگیٹری ہے کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ اسلام آپ کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دے رہا ترغیب نہیں دے رہا آپ کو پرمیشن اچھا۔ دے رہا ہے کہ آپ کہیں پہ دے سکتے آپ کی جان جا ہاں، رہی ہے آپ کے ابھی یہ تکیا نہیں ہے ہلو یہ تکیا نہیں ہے یہاں ہاں۔ پہ جان نہیں جا رہی یہ بھی خیر کے لیے بول رہے ہو نا خیر کے لیے بول رہے ہیں نا فتنا کے لیے نہیں نا جیسے تم جھوٹ بول دیتے رہے بہت سی باتیں تم جھوٹ بول دیتے اسلام کے بارے میں آپ کو جھوٹ بولنے کی پرمیشن دیتا ہے ہاں، دیتا ہے اسلام خیر کہتا ہے اس کے بارے میں جس چیز میں خیر ہے اسے جھوٹ بولنے کو خیر نہیں بولتا ہے نہیں جس چیز کو اسلام خیر کہتا ہے دیکھو یہ دو الگ چیز کو تو مکس کر رہے ہو ٹھیک ہے ایک چیز اس میں خیر ہے اس میں جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن جھوٹ بولنا کوئی خیر نہیں ہے یہ الگ بات ہے دو الگ چیزیں ہیں یار ایک سیکنڈ آگے نہیں چلو زیادہ زیادہ بڑبڑ نہیں کرو ٹھیک ہے یار تم تمہیں جانتے ہو تمہاری بچے اس کی نالج ہے تمہیں بچے اسے سمجھ ہے ایک چیز کو پکڑ لیتے ہو ابھی کہتے ہیں اوبلیگیٹری مانی حلال اوبلیگیٹری مانی حلال ایسا تھوڑا ہوتا ہے Can you you You please No, I can't because just just uh, mugging okay, Okay, up. cannot. let me make backstage that? خدا کا بیٹا کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے تو ایسے موقع پہ کسی بھی طریقے سے روکنا چاہے جھوٹ کا سہارا لے کے روکنا کیونکہ وہ شر کے لیے جا رہا ہے وہ خیر کی بات سے اس کو روکنے کے لیے ہم جھوٹ بول سکتے ہیں ہاں یا نا جھوٹ کیوں بولیں گے اس میں ہم ہم تو صاحب بولیں بھیا ایسا نہیں ہے کیا آپ جھوٹ بول سکتے ہیں وہ تو نہیں مانیں گے نا تو کیا آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کوئی اس کو روکنے کے لیے تو اس میں جھوٹ کیا بولنا ہے میں ہم زبردستی جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمارا تو کوئی جھوٹ بول سکتے ہیں اس کو روکنے کے لیے نہیں بول سکتے یہاں پہ نہیں بول سکتے یہاں پہ کیوں بولیں گے نہیں بول سکتے کیوں بولیں گے ہم اچھا اوکے کیوں بولیں بھائی جو بات کھلی عام ہے جو بات سچ ہے سن کے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے یار شٹ اپ لسن سچ سن کے آپ کا گول اچیو نہیں نہ ہو رہا وہ پھر بھی جا رہا ہے اب آپ جھوٹ بول سکتے ہیں جائے وہ جائے اس میں ہمیں کیا مطلب ہے لیکن اس کو روکنے کے لیے تم کیا اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈال دو گے کہ ہاں بولنا ہی بولنا ہے روکنے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہو کہ نہیں ہم کیوں روکیں گے بھائی کیوں روکیں گے ہم نہیں روکیں گے کیونکہ وہ خیر کا کام نہیں نہ کر رہا ابھی کوئی خیر کا کام ہمیں نہیں کرانا تم جاؤ کہیں جاؤ یا اوکے جاؤ گیٹ لوسٹ لے جی اتنی سی بات ہے ابھی آپ نے سب نے دیکھا یہ بات کہ بول سکتے ہیں لیکن مجھے کیا پرواہ ہے میں کیوں بولوں دیکھیں مجھے کیا پرواہ میں کی بولوں میں تمہارا اوپینین مانگا کہ تم کرو گے کہ نہیں تم جیسے ہے یا نہیں بات یہ ایگزیکٹلی یہ بھی پاکستانی لگ رہا مجھے سالا کتا کیونکہ یہ پاکستانیوں کے اندر ایک بیچ میں ایک عجیب سی چل ہوتی ہے ان کی بنڈ میں ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے جو ان کو تحمل سے بات نہیں کرنے دیتا انہوں نے اگلے کو سب ڈیو کرنا ان کو پتا نہیں کہ میں خود پاکستانی ہوں تمہاری یہ جو اوقات ہے نا یہ میں جانتا ہوں بچپن سے تم مجھے سب ڈیو نہیں کر سکتے تم انڈیا میں کسی چینل کے اوپر جا کے اس کو سب ڈیو کر سکتے ہو مجھے سب ڈیو نہیں کر سکتے تم پاکستانی چبلو میں یہ کام ساری عمر بچپن سے کرتا آ رہا ہوں تم لوگوں کا I know you guys better from inside out so don't you dare come here and tell me me کہ you can subdue by speaking loud and speaking fast and speaking over me I am your granddaddy Muhammad نے بولا تھا آدم سب کا باپ ہے تمہارا بھی سو ڈونٹ ٹیل می کہ میرے پاس علم نہیں ہے تمہارے باپ دادے سے بھی زیادہ علم ہے سارے مل کے آؤ میرے ساتھ اٹیک کر لو let see if you can prove this wrong میں نہیں کروں گا سر یہ کیا بکواس ہے یار سیریسلی بات جو کر رہے ہیں ابھی مان بھی گیا اور پھر نہیں بھی مان رہا this is how stupid they are چلے گئے کیا وہ محمد وقاص دوبارہ ہے جی ہاں جی سر اب کیوں جی سر آپ نے مجھے دوبارہ لیا سر نہیں سر آپ دوبارہ بیک سٹیج میں آئے ہیں کیوں آئے ہیں سر جی جی انٹرنیٹ صحیح نہیں جانا ان کا میں تو اس ٹائم کا آپ کو سن رہا تھا میری سر ریکویسٹ یہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ ایڈم بھائی آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ نہیں سر کس بات کو آپ مجھے بتائیں نا میں ساری بات لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ میں قرآن کے منافی جائے تو اور آپ نے کہا تھا کہ آپ رول بنائیں گے میں نے کہا تھا آپ رول نہیں بنا سکتے you are no buddy to create a rule in Islam number پہلے اس پہ تو فیصلہ کر لیں سر آپ نے کہا میں آپ کی بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں آپ بہت اچھے انسان ہیں ہم نہیں بنائیں گے نا آپ نہیں بنا سکتے سر میں تو پھر آخر کر آپ بتائیں گے نا کون بنائے گا سر میں آپ سے مجھے نہیں بتانا ابھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ متفقہ علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی سر سن تو لینا متفقہ کو بھی چھوڑیں آپ نے مجھے ریکویسٹ آپ حدیثوں کو نہیں مانتے آپ حدیثوں کو نہیں میں اس حدیث کو مانوں گا جو قرآن کے اگینسٹ نہیں ہوگی بالکل ٹھیک ہو گیا نا مجھے اس میں قرآن کے اگینسٹ یہ حدیث دکھا دیں کہ قرآن کے اگینسٹ دکھائیں اگر میں آپ کو قرآن سے یہ دکھا دوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حق بولو اور سچ بولو پھر تو کس وقت سر وقت کو چھوڑے نا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے کہا قرآن سے ثابت کرو کہ اللہ آپ مجھے جی۔ یہ پھر وہی میں کہہ رہا ہوں نا یہ ہے یار دکھائیں یار دکھائیں قرآن کی آیت میں آپ کو آیت دکھاؤں گا کہ حق بولو اور سچ بولو جی، جی، پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اس کے بعد آپ سوری کریں گے کیا آپ نے یہ بات دکھاؤ دکھاؤ ایڈم ایڈم ایڈم ایڈم میں میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہ بول رہے کہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ یہ دکھائیں گے میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں ایک منٹ ایک منٹ وکاش جی، بھائی جی میرا کمپلیٹ ہونے دیجیے میں یہ بول رہا ہوں کہ آپ مچھی کھاتے ہیں کیا فش ہاں فش کھاتے جی بالکل اللہ تو کہتا ہے کہ آپ کو ذبح کر کے اللہ اکبر کر کے کھانا ہے جاندار کو تو فش کو ذبح کر کے کھاتے ہو میری میری بات بات سنیں اگر جواب تو دے دو ذبح کر کے کھاتے ہو سر دینے تو ہوں دینے تو لگاؤں اللہ اگر یہ کہتا ہے اور میں یہ کر رہا ہوں تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اسلام اور اللہ کا کیا قصور قصور ہوا اگر میں میں نہیں آپ نے جو یہ دیکھو سمجھاتا ہیں کسی کے بھی ایکشن کو میری بات تو کمپلیٹ ہونے دو جی, جی سر جناب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ یہ جو قید لگا رہے ہیں نا کہ قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ حق بولو سچ بولو اور اس کے بعد جو ایکسیپشن اگر حدیث میں آتی ہے شریعہ میں آتی ہے تو آپ اس کو نہیں مانیں گے تو اسی جی، طریقے جی۔ سے قرآن میں آپ کو مچھی کھانے کا حکم نہیں دیا گیا جان جانداروں کے بارے میں تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ کو زبا کر کے کھانا ہے زبیا کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے تو مچھی کا جو کھانے کا آپ کو جو پرمیسیبلٹی مل رہی ہے وہ آپ کو حدیثوں سے مل رہی ہے تو اسی طریقے سے جھوٹ کی پرمیسیبلٹی اگر آپ کو مل رہی ہے حدیثوں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں چونکہ نہیں ہے اور قرآن میں صرف اتنا ہے کہ سچ بولو حق بولو تو میں اس کو نہیں مانوں گا آپ کا جو یہ آرگیومنٹ ہی فیل آرگیومنٹ ہے یا غلط آرگیومنٹ سر سن تو لینا آپ نے آپ نے جو بات کی میں آپ کی بات کو منو ان دل سے قبول کرتا ہوں لیکن میں نے آپ کو ایک بات کی کہ میرا ایکشن اس بات کو ثابت نہیں کر رہا کہ اللہ غلط ہے اللہ کی بات کے اگر مطابق میں چل رہا ہوں اور وہ ایکشن غلط ثابت ہو رہا ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ اللہ غلط ہے آپ کے رسول اللہ غلط ہے پھر جو انہوں نے الاؤ کیا آپ کی آواز سر نہیں آ رہی بہت زیادہ اس میں وہ ہے ڈبلنگ ایڈم میری آواز نہیں آ رہی ہے یہ ایڈم سیکر بھائی آپ آواز پرفیکٹ ہے کٹ ہو رہی ہے کیا میری آواز ساحل تمہاری آواز پرفیکٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں تمہاری آواز میں ہیلو بھائی تمہارا کنیکشن صحیح کر لو بھائی اچھا جی جی ساحل بھائی میں دوبارہ سے ریجوائن کرتا ہوں سوری جی۔ یہ ایڈم نا کہ یہ اب مچھی کھانے پہ اس نے کہا کہ نہیں آپ کی بات صحیح ہے ساحل پرابلم یہ ہے کہ ان کو اب شرمندگی ہو رہی ہے شریعہ کے اوپر بھی اور یہ شریعہ مانگتے ہیں ان کو شرمندگی ہے دے آر ڈن اسی لیے <laughs> یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ تھا اور ابھی ہم نے ٹپ آف دا آئس برگ بھی نہیں سیٹ کی ابھی اور یہ جناب دوبارہ سے آ گیا شاید اس دفعہ ہمارے پاس ریفرنس لے آئے جو اس نے کہا تھا کہ متفقہ علیہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے شریعہ کو بعد میں اور پہلے قرآن اور حدیث کو جناب متفقہ علیہ دکھائیے گا سر کہاں ہے میں بولا نا سورہ نمبر چار گاڑی نمبر چار میں متفقہ علیہ نہیں ہوتا سر متفق متفقہ لئے آپ کے جسکالرس کی ایگریمنٹ کو متفق متفقہ لئے کہتے ہیں وہ دیجیے وہ پتا ہے مجھے لیکن کی باتیں بعد میں آئے گی پہلے قرآن آئے گا you are no buddy in that sense مجھے آپ نے متفق کا علیہ دکھانا تھا جو آپ کا چیلنج تھا آپ نے چیلنج مجھے دیا تھا ارے جب میں قرآن پیش کر رہا ہوں قرآن کے آگے کیا چیز ہے مجھے آپ نے متفق کا علیہ دکھانا ہے اب یہ ضد کر رہے ہو آپ قرآن کے آگے کوئی چیز نہیں میں قرآن بولا تھا متفق علیہ ہے اب آپ مجھے کہہ دیں کہ متفق علیہ نہیں ہے آپ نے جھوٹ بولا تھا نہیں جھوٹ کیوں بولا تھا میرے پاس ابھی ریسنٹ میں وہ جو ہے نا وہ جو اس کا نمبر ہے وہ میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے ہم لوگ کوئی سیٹ اپ کر کے نہیں پھر جب لے کے آئیں گے تو پھر بات کرنا نہیں نہیں رکے نا یہ نکالنے کی بات کوئی نہیں ہوئی یہ تو بھاگنے والی بات ہوئی چار پانچ بار بھاگنے والی بات ہوئی ایک کلیم کیا ہے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور تم بھگا ہاں۔ رہے ہو تو یہ تو بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے آپ نے کلیم کیا ہے اس کا ریفرنس دے ورنہ کلیم واپس لیں <laughs> ارے تو میں جب بول رہا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے پہلے قرآن ہے قرآن سے دے رہا ہوں یا کہ متفق مت یار چلنا مت یار پلیز ساحل آپ نے اس سے بات کرنی کہ میں تو نہیں کروں گا اس نے میرے سامنے کلیم دیا تھا جب تک کلیم پروف نہیں کرے گا یہ تو کم سے کم یہ کہہ دینا کہ میرے پاس نہیں ہے وہ میں کلیم واپس لیتا ہوں مجھے دوسرا آرگیومنٹ رکھنا اتنا بول دے ہاں یہی میں نے کہا وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا آپ اس سے بات کر لیں نہیں تو پھر میں اگلے بندے ہاں، میں ان کو بولتا ہوں یہ بات جی۔ ہاں، ہنگامہ ٹی وی صاحب ہنگامہ بھائی ہلو ہاں آواز آ رہی ہے آ رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں، آپ آپ کے پاس سلام میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس وہ چیز کی دلیل نہیں ہے نا تو آپ آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ میں ابھی کلیم واپس لیتا ہوں میرا مجھے دوسرا آرگیومنٹ رکھنا ہے قرآن سے آپ بول کے کنٹینیو کریں نا کیا مسئلہ ہے ہاں ساحل بھائی تو آپ ذرا سننے والے انسان ہو سنو میں ان کو بول رہا ہوں کہ کلیم واپس کی بات ہی نہیں آ رہی میں بول رہا ہوں ابھی میرے پاس وہ ریفرنس ابھی موجود نہیں ہے دلیل نہیں ہے تو وہ کلیم کیسے آپ کر سکتے ہو بھائی ارے ٹھیک ہے نا میرے پاس ابھی وہ ریفرنس نہیں میں قرآن دے رہا ہوں آپ بولو کہ یہ والی چیز میں بعد میں بعد میں لے کے آؤں گا میرے پاس دلیل نہیں ہے اس کی جب میں بھائی بول رہا ہوں نا میرے پاس ابھی ریفرنس نہیں ہے تو سیدھی بات ہو گئی ابھی فی الحال نہیں ہے نا لیکن کیونکہ ہمارا تو کوئی بات کرنے کا ڈسکشن نہیں تھا رک جانا بھائی میں ساحل بھائی سے بات کر رہا ہوں نا بیچ میں ابھی مت بھول ہاں تو ساحل بھائی آپ مسلمان تھے تو بھائی آپ کو پتا ہے مسلمان کے لیے پہلے قرآن ہے تو قرآن سے دے رہا ہوں اور کیا ہے ہاں تو وہ پہلے والا کلیم بھائی ہم آپ کو منع نہیں کر رہے کہ آپ قرآن مت پیش کرو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اور ایڈم بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے والا کلیم ہاں۔ واپس لے لو جب آپ کے پاس دلیل آ اچھا، جائے گی تب وہ کلیم کلیم ہاں ٹھیک ہے چلے آپ کے لیے کلیم میں نے ریٹرن لیا چلے رکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں، بات وہ ہے لیکن ابھی میرا ریفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے پھر وہ اب اب آپ نے کلیم واپس لے لیا وہ بات نہیں ہے اب آپ آگے بتائیں کیا ہاں ٹھیک ہے روکی سر ہاں روکی جی، سر سورہ چار آیت ففٹی نائن نکالے نا ذرا اسکرین پہ لینا کوئی مسئلہ نہیں یہ تو میں نے کئی دفعہ دکھائی بھی ہے کیا اس میں راکٹ سائنس ہے یہ لو پکڑو بس ختم ہے آپ کو بھی پتا ہے میرے پاس جو سیدھی بات ہے اللہ کی جو اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی اگر آپس میں جھگڑا ہو تو پھر یہ آپس میں جھگڑا ہو تو آ جائے پھر قرآن اور حدیث کی طرف نبی علیہ السلام کی زندگی ہاں ٹھیک ہے تو لے لو قرآن کیا یاد ہے آپ بتائیں چلو اب اب آپ نے جھگڑا دکھانا نا مجھے ارے یہ مس انڈرسٹینڈنگ یا کچھ یہ ہو اس میں جھگڑا دکھانا ہے کیا نا یہی آپ نے دکھانا ہے جھگڑا دکھانا ہے اچھا جھگڑا دکھاتا ہوں can you please shut up and listen can you please listen اب آپ نے جھگڑا یہی دکھانا ہے کہ کون سا اسکالر کہتا ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنا ہنڈریڈ پرسینٹ حرام ہے اور آپ وار کے اندر جھوٹ نہیں بول سکتے جہاد بل زبان کے اندر جھوٹ نہیں بول سکتے آپ جہاد بل لسان کے اندر جھوٹ نہیں بول سکتے آپ دو دوستوں میں دوستی کرانے میں جھوٹ نہیں بول سکتے آپ جو ہے میاں بیوی آپ میں جھوٹ نہیں بول سکتے کون سے ایسے ہیں جو اس کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں بولوں ہاں ٹھیک ہے یہی اس بات کا تو ہم نے بولا ہی نہیں کہ ٹوٹلی جھوٹ بولنا جو ہے وہ حرام ہے میں نے کیا بولا اب سن لینا بیچ میں بولنا نہیں میں نے کیا بولا ہر چیز کا ایک رول ہے اب وہ رول آپ کو میں نے میں ترمزی سے صحیح حدیث دے دیا تھا کہ کہاں کہاں ہم لوگوں کو جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے کیوں بولنا ہے جو آپ نے حدیث رکھے مسلم کی جہاں پر جو ہے میل ملاپ کروانے کے لیے اگر کہیں جھگڑا ہو رہا ہے یا کہیں کچھ ہو رہا ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جنرل چیز ہے یہ یہاں پہ بھی ہمارے یہاں بھی یوز ہوتی ہے تو اس میں کیا چیز ہے کیا غلطی ہے اس کے آگے ایک اور چیز بھی ہے اور to say something commendable to something of خیر یہ بھی اچھا کہاں پر ہے بتا دو نا میں اوپن کر لیتا ہوں آپ کو دکھا دیا تھا نا اسکرین پہ اس وقت جس وقت آپ بھاگے تھے نہیں نہیں میں نہیں بھاگا تھا آپ نے نکال دیا تھا میں آپ کو کہہ رہا تھا پڑھ تو رہے نہیں تھے تو میں جب آپ کو بول دیا پیشاب نہیں کیا پڑھ لو تو کیا دقت ہوگی پیشاب نہیں کیا پڑھنے سے اچھا۔ حدیث پڑھنے کا پیشاب سے ٹھیک ہے نا ہاں، حدیث پڑھنے کا پیشاب سے کیا تعلق ہے پہلے یہ سمجھاؤ حدیث پڑھنے کا پیشاب سے کیا تعلق ہے میں نے کب بولا پیشاب سے کوئی تعلق ہے میں نے یہ کب بولا پیشاب نہیں کیا اس لیے نہیں پڑھنا میں بولا تم نے نکالا اچھے سے سنو تو صحیح تم نے نکالا پیشاب کب بولا میں نے کیا سن رہے ہو سٹریم اچھے سے ایک بار ریورٹ کرو اور واپس سنو ذرا کر سکتے ہو تو مجھے بتاؤ یہ آپ کو حدیث میں نے دکھا دی تھی اب مجھے اس کے بارے میں بتا دو پھر ارے تو مجھے حدیث نمبر بولو نا میں اوپن کر رہا ہوں نا میں پڑھ رہا ہوں میرے پاس ہے پڑھ رہا ہوں آپ پڑھے مطلب لینگویج میں اپنے پیچھے گانے بند کرو وہ بھائی شادی وغیرہ ہو رہی ہے تو اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا ہاں نہیں تو میں کیا بول رہا ہوں تم کو کہ یہاں میں میری لینگویج میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے مجھے ٹرانسلیشن نہ سمجھانا کوئی کہ تمہاری لینگویج میں ٹرانسلیشن کچھ اور لکھا ہے نہیں میں نے کہا بولا ٹرانسلیشن کچھ اور لکھا ہے یہاں لکھا ہے ٹرانسلیشن جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں کے بیچ میل ملاپ کرانے کی کوشش کرتا ہے کرتا ہو اور اچھی باتیں کرتا ہو وہاں پہ ان بریکٹ ہے ویواد ٹالنے کے لیے مجھے ویواد ٹالنے کے لیے نہیں ہے ویقولو خیرن ویمنی خیرن نہیں نہیں ٹرانسلیٹ ہوا ہے نا وہاں پہ ٹرانسلیٹ جس نے کیا ایک منٹ ایک منٹ اب رک جائے رک جائے جس نے نہیں نہیں کیوں ڈونٹ کیئر جس نے شریف وہ ٹرانسلیٹ کیا اس کی سنی جائے گی بالکل جس کی سنی جائے گی میں ہاں۔ سنوں گا امام شافی کی کیوں سنیں گے اپنی مرضی سے مرضی سے تم اپنی کی سنو گے میرے نزدیک وہ زیادہ اچھے سکالر ہیں وہ تمہارے نزدیک ہے نا جب قرآن کی یہ حدیث سے وہ نہیں مل ہاں۔ رہی تو تم اس کی ان کی کیوں سنیں گے اسلام تو بولتا ہے کہ قرآن مطلب؟ اور حدیث سے ہٹ کے کوئی اپنی رائے نہیں لیں گے ہاں تو نہیں لے رہے تو ہم ان کی ٹرانسلیشن ہاں۔ کو لے رہے ہیں کیونکہ یہ ٹرانسلیشن جو ہے یہ تو تم پکن چوز کر رہے ہو لہٰذا مسئلہ کیا مسئلہ ہے مسئلہ اس لیے حدیث ہے حدیث سے ان کا موقف نہیں مل رہا نہیں کیوں مل رہا ہے کیونکہ یہ ایکسپلسٹلی یہ والی بات یہاں پہ بولی جا رہی ہے اور اس کی ایکسپلینیشن اور شرح بھی وہ رکھ رہے ہیں اس لیے مل رہا ہے خیر کی بات ہو رہی ہے نا بھائی خیر کا لفظ ہے نا حدیث میں ارے جب جب یہاں میں سننا ڈاٹ کام میں آپ اس کا ٹرانسلیشن لوگوں کو دکھاؤ نا ان بریکٹ جس نے حدیث کا عربی میں خیر ہے کہ نہیں ہے ادھر وہ کوئی ظاہر سی بات ہے کوئی عالم ہی ہوگا لیکن وہ آج والا عالم ہے نا اس بات کو مانتے ہو ارے آج سے اور کل کا چھوڑو جو حق بات بتا رہے ختم ہو گئی ارے لیکن آپ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو پہلے اتنا تو کنفرم کرو مانتے ہو مانتے آپ منانے کی پیچھے کیوں پڑے ہو میرے میں نے کیونکہ کیونکہ سننا ڈاٹ کام والے جس نے ٹرانسلیشن کیا ہے ہاں۔ آج کا عالم نے کیا ہے اور آپ اور اس نے اپنی مرضی سے وہ شرح کی ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم اچھا، میری بات تو سن لو میری بات تو سن لو سائل ایک سیکنڈ رکھیں ایک سیکنڈ رکھیں ایک سیکنڈ رکھیں یہ پرانے پارٹ کے لیے کہہ رہے ہیں in order to ever dispute تک یہ اس کے لیے ہے کہ جن کے درمیان ریکنسلیشن ہو رہی ہے میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں اور نٹ الف اور اے او آر اور یعنی کہ یہاں ہی کنویز گڈ جو دوسرا والا پارٹ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں خیرن و یمنی خیرن اس کے آگے کوئی بریکٹ نہیں ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ اچھی بات کوئی کر رہا ہے تو اس میں وہ جھوٹ بول سکتا ہے میں اس پارٹ کی بات کر رہا ہوں اور اسی پارٹ کو شرح اسلامیہ نے وہاں پہ کلیئر کیا چونکہ انہوں نے کہا کہ سننا ڈاٹ کام کی انگلش ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں تو میں فورن انگلش میں آ گیا مجھے پرواہ نہیں ہے میں آگے یہ بھی کلیئر ہو گیا کلیئر ہو گیا یہ ہم پیچھے ڈسپیوٹ کو صحیح کرنے والی جو چیز ہے اس کے بارے میں تو میں بات ہی نہیں کر رہا وہ بریکٹ سے بریکٹ حالانکہ غلط لگائی ہوئی ہے لیکن ڈزنٹ میٹر اس کی بات نہیں ہو رہی یہ جو سیکنڈ پارٹ اور کی بات ہے اس کو امام شافی اور امام غزالی ایکسپلین کر رہے ہیں کیونکہ یہ کون سی خیر کی بات کس طرح کی خیر کی بات کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے دیٹ از ویئر دا شرا کمز ان بھائی میں نے یہ ان کی رائے ہے نا حدیث صاف دے رہی ہے پوری حدیث پڑھے نا پوری حدیث پڑھے نہیں اور آگے آگے ڈیفرنٹ کانٹیکس آ گئے ابن شہاب سیڈ وہ ڈیفرنٹ بات آ گئی اور he conveys good what does that means جب ایک حدیث میں پوری آ جاتی ہے نا وہ آ چکی پوری حقی حدیث ہے وہ وٹ ڈز دیٹ مینس اور ہی کنویز گڈ ارے اوپر کی بات لے لو نا وہی ہو گئی پوری حدیث ہے یہ ٹھیک ہے سیکنڈری بات آئی ہے وہاں پر لیکن وہ حدیث کو اسی ہاں، میں لیا جائے گا کنویز گڈ کیا ہے وہ بتا دیں پلیز آپ کی میری زندگی میں یہ ایکسٹرا کیوں بولا ہے ہنگامہ بھائی ایکسٹرا کیوں بولا ہے اور ہی کنویز گڈ رکو جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں کے بیچ میں ملاپ کرانے کی کوشش کرتا ہے اور وہی وہی وہی ہوں ہوں اچھی باتیں کرتا ہوں یا وہ اچھی باتیں بولتا ہو ایگزیکٹلی بس اتنے پہ ہاں۔ رک جاؤ یہ ہاں۔ دیکھو یہ جو تم نے ابھی لفظ بولے نا الفاظ تین چار وہاں پہ ہاں۔ سوال اٹھا رہا ہے ایڈم ہاں تو اس میں غلط کیا ہے تو وہی کہا اختلاف دونوں تو نہ تمہاری بات میں ہے نہ امام شافعی کی بات میں ہے تو اس لیے ان کی ان کی ہے خلاف ہے نا سر کیا خلاف ہے سیدھی بات بتا رہا ہوں میں یہاں اوپر بتا دیا گیا ٹالنے کے لیے جب بریکٹ کھلا یا اور آیا نا وہاں پر وہ اچھی باتیں بولتا ہو سیدھی بات ہے اچھی باتیں کرتا ہو بولتا ہو سیدھی بات ہے نا وہی کمبائنڈ چیز ہے آپ لوگ توڑ آپ لوگوں کو نا بھائی لینگویج سمجھ میں نہیں آتی ابھی ایسا لگ رہا ہے یہ نہیں نہیں آپ دے رہے ہو ایک بچہ بھی سمجھ جائے گا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں بچہ بھی سمجھ جائے گا دو الگ الگ باتیں ڈسپیوٹ کی بات ہو رہی ہے اور ایک جنرل بات ہو رہی ہے کہ آپ خیر کے لیے اچھی بات کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہو آپ جھوٹے نہیں کہلاؤ گے ابھی آپ کو اتنا بھی اگر سمپل لینگویج نہیں سمجھ میں آتا ہے تو دنیا کا کوئی انسان نہیں سمجھا سکتا تم دو الگ بات ہو رہی ہے ایک ہی کانٹیکس ہے اوکے یہ صحیح بخاری کی حدیث کھول لو تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے صحیح بخاری دو ہزار چھ سو بانوے مسلم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا نا بخاری اور مسلم دونوں میں متفقہ ہے یہ متفقہ ہے پارٹ ہے دونوں کے اندر بخاری آ جاتے ہیں that she heard that Allah messenger said he who makes peace between the people by inventing good information اور مجھے بتاؤ یہ جو اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے یہ خیر کے لفظ کیا ہیں اس کو ہاں، ہاں، رکے ذرا جی۔ یہ خیر کے لفظ کیا ہیں اس کو سمجھائیں دو منٹ دے اوپن کرو دو منٹ لے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے وہ نہیں پڑھنا ہم نے اپنی ویب سائٹ سے پڑھنا ہاں انگلش ٹرانسلیشن نکالو ذرا نہیں اب نہیں مجھے نکالنا اب آپ ہی دیکھیں جو ان سے آپ کی ٹرانسلیشن ہے جی بولیے سر ہاں رکے نا انگلش ٹرانسلیشن تو صحیح میں نے نہیں بتانا آپ ہے تو جی، اپنی اپنی کتاب میں سے پڑھیں ہاں روکے ہاں، جی آپ پڑھیں پھر ہمارے پاس کہتے ہیں بھائی یہی ہوتا ہے جب آپ کی کارٹونز دیکھنے کی آگے میں جنت نے سپنا دکھایا جائے ہیں آپ کے کارٹونز دیکھنے کی آگ میں جنت نے سپنا دکھا یار کی کیا لکھا ہوا انہوں نے یار سمجھ ٹی وی بھائی یہی ہوتا ہے جب آپ کے کارٹون دیکھنے کی عمر میں ایج میں بول رہے ہو جنت کا سپنا دکھایا جائے ہاں وہ ایج میں بول رہے ہاں،, ہاں سمجھ گیا وہ ایج میں بول رہا ہے تو بھائی اس کو کیسا پتا چلا کہ ہماری جو ایج ہے وہ وہ کارٹون دیکھنے والی ہے ذرا بتائیں نا نہیں ہم پر کمنٹ ہوا آپ اپنا کام کریں جو آپ نے ٹرانسلیشن ریڈ کرنی ہے وہ لے کے آئیں میں آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں آگے اتنی تو آپ کی ہے نہیں گیم آپ ریڈ کر لیں اس کے بعد آپ کو ایڈ کرتا ہوں محمد وکاس خان آپ کے آنکھوں میں یہ کیا جی پتا نہیں کیا دکھ رہا ہے محمد وکاس خان آپ کے آنکھوں میں ٹھڑک دکھ رہی ہے جنت کا پلیز وزٹ بیڈی مچا رہا ایک دم بیڈی لگا ہوا ہے آپ نے ٹرانسلیشن کبھی بھی پڑھنی ہے ہاں بھائی بولے ہاں جی پڑھ لی کیا لکھا ہوا ہے سر وہاں لکھا ہے کہ کہ اللہ او یقول خیر آخری چیز بتائیں آخری سینٹنس بتائیں او یا ہاں تو رکو نا پوری پڑھیں گے نا آدھی کیوں پڑھیں گے رک جائے مجھے آخری پارٹ کے اوپر ایکسپلینیشن دینی ہے وہ جھوٹا نہیں ہے تو کیا رکے نا پوری سنیں گے کانٹیکٹ سے پڑھیں گے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا وہ جو اچھی جانکاری کا آوشکار کر کے یا اچھی باتیں کہہ کر لوگوں کے بیچ شانتی استھاپت کرتا ہے وہ جھوٹا نہیں ہے تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے اس کی کس کی کیا تو سیدھی بات کیا ہے اس میں غلط کیا ہے غلط بتانا یار اس کی ٹرانسلیشن تم نے میں نے ہماری بھاشا میں بتا دیا جو ہم کو آتی ہے نا بھاشا میں پہلی والے پارٹ کی ٹرانسلیشن ہے یہ جو آخری پارٹ ہے اس کی ٹرانسلیشن کہاں ہے کیا ہے بتاؤ نا اس کی ٹرانسلیشن Oh بتا دو میں سیدھی بات کر رہا ہوں جو یہاں میں پڑھ رہا ہوں میں نے پڑھ دیا آپ پلیز میرے چینل پہ دوبارہ نہ آئیں یار میرا جو ہے دماغ خراب کر دیا اس بندے نے میں اپنی بھاشا میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں اپنی بھاشا میں جو نے ٹرانسلیشن پڑھی ہے کہ وہ بندہ جھوٹا نہیں ہے جو صلح کروائے دو انسانوں کے درمیان اچھی باتیں کہہ کہ وہ جھوٹا نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ او یقول خیرن جو دوبارہ لکھا ہوا ہے یہ کس لیے ہے دو باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ اللہ جی بینا ناسا جو کرائے لوگوں کے درمیان وہ کذاب نہیں ہے کیسے کر کے فیمنی خیرن خیر کی باتیں کر کے او یا یقول خیر یا وہ منہ سے الفاظ نکالے خیر کے یہ جو پارٹ ہے اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں اسی کی ایکسپلینیشن دے رہا ہے امام شافی اسی کی ایکسپلینیشن دے رہا ہے امام غزالی اتنے بڑے بڑے ایکسپلینیشن دے رہے ہیں یہ بابا جی کا ٹھلو جس کو عربی پڑھنی نہیں آتی ہے عربی کی ٹرانسلیشن نہیں آتی ہے ہندی میں کبھی جا رہا ہے کبھی سننا ڈاٹ کام میں جا رہا ہے اپنی مرضی سے گیم ڈال رہا ہے یہ مجھے پڑھانے کے لیے آیا یہاں پہ حد ہوتی ہے یار اسٹوپیرٹی کی نیمو پٹیٹو جی کہہ رہے ہیں پڑھ لے میری سپر چیٹ ایڈم پڑھتے ہیں یار پڑھتے ہیں کافی سپر چیٹ پڑھیں گے ہمارے پاس نیچے ابھی کافی اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں اسلام کے ساجد امام صاحب آگے جی امام صاحب کیا حال ہیں آپ کے جی میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن مسلمانوں کا عذاب لگتا ہے مجھ پر بھی آ گیا ہے اللہ لگتا ہے آج مجھ سے ناراض ہے بار بار میرا نیٹورک چلا جاتا ہے <laughs> سر سوری سر آج سر جانا چاہیے جی شہ کیا نام ہے Shahaz Shahaz how can your name آپ حضرت میوٹ کریں ہلو بھائی نکال دوں آپ کو اوکے نکال دیتے ہیں ایس کے مسلمان ہے سر آپ ہلو جی سر مسلمان ہے سر آپ نہیں سر سر میں نے کہا تھا نا میں بین کر دوں گا ہر نون مسلم کو جڑے گا تین دفعہ بولا تھا سر نہیں بات ترت سیکر جی مسلمان ہے آپ سر جی جی اوکے جی سر کیا کہنا چاہتے ہیں سر آپ ہمارے آج کے ٹاپک کے اوپر جھوٹ بولنے والے ٹھیک ہے ہے وہ مطلب کہ آپ بھی صحیح پڑھ رہے ہیں تم تو مارکو نہیں ہو بھائی ہاں جی ہاں جی سر آپ کیوں آئے ہیں سر میں مسلم ہوں نہیں سر آپ مسلم نہیں ہیں آپ کو تو آپ کے اسلامک لوگ مسلمان نہیں مانتے سر آپ ہمارے چینل پہ آ جاتے ہیں سر نہیں نہیں آپ کیا بات کرتے ہیں میں بڑا پکا مسلمان ہوں بھائی نہیں سر سر آپ آپ آپ ایسا کریں اپنے اسکالرس کے چینل پہ جایا کریں مسلمانوں کے وہاں پہ جا کے اپنے اسلام کی تبلیغ کیا کریں آپ والا اسلام جو ہے نا پہلے دنیا اسلام میں آ جائے پھر ہمارے چینل پہ آئیے گا سر دیکھیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو پڑھا ہے جو کتابوں میں صحیح اتھینٹک بکس ہیں وہ صحیح پڑھا ہے آپ نے جی جی صحیح پڑھا کوئی بات نہیں سر مجھے آپ کی ایگریمنٹ نہیں چاہیے سر کیونکہ آپ کو ویسے کوئی مسلمان نہیں بولتا تو آپ کو آپ ہم ایسے اگری کریں یا ڈیس اگری کریں فائدے کوئی نہیں نہیں ایک بات تو کلیئر ہو جانی چاہیے میرے جی، بارے جی۔ میں کہ میں مسلم ہوں ہاں ہاں آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن آپ کو کوئی اسلامک اسکالر مسلمان نہیں مانتا کون نہیں مانتا مثلا انجینئر محمد مرزا تارک مسعود مجھے نہیں مانتے مسلمان ذاکر نائک یہ کس نے کہا آپ سے کہ وہ سر آپ سے میری راستے پہ بات چیتیں ہو رہی ہیں ان کے مطابق آپ کی اپنی حجتیں ہیں آپ اپنے طریقے سے کرتے ہیں نہ آپ تفسیر کو مانتے ہیں کبھی آپ کبھی کسی ایک حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں بخاری کی حدیثوں کو آپ الٹا سیدھا کر لیتے ہیں تو سر آپ تو ویسے ہی یعنی اپنی مرضی کے بندے ہیں میں تو ہمیشہ سچائی کو مانتا ہوں اچھا جی جی ہمیشہ سچائی کو مانتے ہیں بخاری بخاری سچا بھی ہو سکتا ہے بخاری جھوٹا بھی ہے بالکل سچا بھی جھوٹا جی۔ بھی نصرت فتح علی خان نے انہی کے لیے کہا تھا نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں انہی کے لیے جی صاحب مجھے نا ایک بات کر لینے دیں مجھے آپ کا جو بولنے کا انداز ہے نا یہ بڑا پسند ہے اس کو میں بڑا انجوائے کرتا ہوں چلے تھینک یو آپ کہتے ہیں نا الحمد للہ نہیں سر میں کہتا ہوں الحمد للہ ہیم اللہ کے کتے کے لیے میں ہیم ہاں۔ بھیج رہا ہوں <laughs> بڑا مزہ آتا ہے ویسے مزہ آتا ہے <laughs> آپ ویسے مولویوں کی صحیح لیتے ہیں چلے سر بہترین سر وہی نا آپ آپ جو ہے نا مسلمان ہے ہی نہیں نا اس وجہ سے آپ کو اچھا لگتا ہے چلیں سر بڑی شکریہ آپ کا کسی مسلمان سے گپشپ لگاتے ہیں بہت بہت دھنیہ واد سر یو ویلکم سر اچھا جی پارٹیکس جی thank you so very much for super sticker appreciate it sir ابھی باقی سپر اسٹیکر لیتے ہیں تھوڑا دیر ٹھہر کے شہباز خان جی آئے ہیں شہباز خان جی صبح کی تھے آپ کے ہلو ہیلو ہلو جی ہلو جی آواز آ رہی ہے الحمد نہیں آ رہی نہیں آ رہی نہیں نہیں نہیں بالکل نہیں آ رہی بھائی اچھا ہوں اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس نہیں آ رہی تو آواز آئے خائے خائے خائے خائے علاج بھی نہیں ہے تو کس نے کہا علاج کروں میری آواز سن کے نا زیادہ تر لوگ آواز آتی بھی نہیں ہے آ ہی نہیں سکتی سر اچھا کچھ آوازیں دیکھی ہاں شہباز جی۔ بھائی ایسی ہوتی ہیں جنہیں سننے میں بڑا مزہ آتا ہے تو دل کرتا ہے وہ صرف اچھا۔ چلاتے رہے بولتے رہے ہم سنتے رہے ہے نا کچھ اچھا۔ آوازیں ایسی ہوتی ہیں اچھا۔, اچھا آپ آج کے ٹاپک پہ کیا کہنا چاہتے ہیں سر کیا ٹاپک ہے تمہارا کچھ میں نے ایسا دیکھا تھا کہ جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے ایسا کچھ تھا ہاں لیکن وہ تو حلال بنتا جا رہا ہے یار ہاں نہیں اعتراض کیا ہے تمہارا حلال ہے کئی جگہ پہ جھوٹ بولنا حلال ہے ہاں تو تو تو پھر جھوٹ بولنا حلال ہو گیا نہیں تو ہاں ہے نا شرطیں ہیں مطلق حرام تھوڑی ہے کس نے کہا مطلق حرام مطلق حرام نہیں ہے نا شرطیں ہیں تو حلال ہے نا اس کا مطلب نہیں مطلق حلال بھی نہیں ہے تو مطلق حرام بھی نہیں ہے تو بیچ کا گیم ہے نا جہاں دل کرے بول لو جہاں دل کرے نہ بولو تو بھائی ہم نے کب کہا مطلق حلال ہے ہاں تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا اللہ کے رسول نے قید لگائی ہے قید قید لگائی ہے کس چیز کی قید لگائی ہے ہاں اللہ کے رسول نے کس چیز کی قید لگائی ہے قید لگائی اللہ کے رسول نے چند جگہوں سے قید لگائی ہے کس چیز کی قید لگائی ہے رسی سے باندھ کے قید لگائی ہے یا زنجیر سے باندھ کے قید لگائی ہے <laughs> اگر اب آپ کی عقل اتنی ہی سمجھتی ہے تو پھر اب آگے بات کیا کی جائے گی بتائیے آپ سے پوچھ رہا ہوں سر نہیں چند جگہوں پہ قید لگی ہوئی ہے اور جیسے جنگ ہے بیوی کے ساتھ معاملات ہیں یہ قید قید ہے اس میں نہیں بول سکتے جھوٹ کیا جنگ میں جھوٹ نہیں بول سکتے بول سکتے نا بالکل یہی تو ہے نا تو قید کس جگہ لگائی ہے یہ تو کھل گیا یہاں پہ مجھے پتا نہیں تھا کہ تم اردو نہیں آتی ہاں قید کس جگہ ہے اچھا، اچھا۔ مجھے بتاؤ کہ کس جگہ پہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے کس جگہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہاں میں دیکھو تم سوال الٹا کر رہے ہو کس جگہ پہ جھوٹ بول سکتے ہیں یوں کرو نہیں کیونکہ سوال جگہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتے ہاں تو یہ تو پھر الٹا سوال کر دیا نا تم نے ہاں نا نا تو تو اسی لیے میں <laughs> کس جگہ پہ جھوٹ ہاں، نہیں بول سکتے ہاں سنو وہ چیزیں ہاں۔ جان لو جہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہے نہیں مجھے پتا لگانا ہے کہ کہاں پہ جھوٹ بولنا نہیں جائز ہے ٹھیک ہے نا یہ پتہ لگانا ہے نا تو دماغ کا استعمال کرو ہاں، وہ اب آپ بتائیں گے نا میرے پاس تو ہے ہی نہیں دماغ آپ بتائیں کہاں پہ جھوٹ بولنا اچھا، نہیں جاؤ نہیں جائز ہے تو میں آپ کو جہاں پہ جائز ہے وہ بتاتا ہوں نہیں جائز خود پتہ نہیں وہ تو میں نے دکھا دیا نا سب جگہ اب آپ ہمارا ہیلپ کریں یہاں پہ کہ کہاں پہ جھوٹ بولنا نہیں جائز ہے وہ بتا دیں واہ واہ واہ واہ واہ کیا سوال ہے اسٹیم اچھا، کھول کے بیٹھے ہو سوال کرنے کا طریقہ نہیں پتا میں پوچھ سکتا ہوں میں اپنے دوست کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں <laughs> کس وجہ سے میری اس کی لڑائی چل رہی ہے اس وجہ سے اچھا سلا کرنے کے لیے لڑائی چل رہی ہے میں اس سے سلا کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہوں اس کے ساتھ ہاں سلا کرنے کے لیے تو آپ بول سکتے ہیں بالکل اچھا میں اس کے ساتھ خیر کی بات رکھنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہوں حالانکہ میرے دل میں ہو کہ انتہائی چوتیا ہے چول ہے کتا ہے حرامی ہے لیکن میں اس کے منہ پہ کہوں یار تو بڑا اچھا ہے تاکہ میری اس کی لڑائی نہ ہو ہاں تو وہ بھی بول جائز ہے وہ بھی جائز ہے اچھا میری بیوی بہت موٹی ہے کالی ہے بھدی ہے وہ میں تھکا ہارا گھر واپس آتا ہوں سامنے میری بیوی آتی ہے آ کے پوچھتی ہے ہے ایڈم میں کیسی لگ رہی ہوں اور وہ <laughs> انتہائی لگ رہی رہی ہے ہے بو آ پسینے کی اس سے اور میں اسے کہوں واہ تو تو تو ہور پری لگ رہی ہے سے اتنی بول سکتا ہوں بالکل لیکن پہلے اس کی بتا دیں بول سکتا ہوں ایسے موقع پہ جھوٹ کے نہیں <coughs> دیکھیے ایک بات واضح کر جواب دے دینا اس چیز کا یار بول سکتا ہوں اسی کا ہی تو جواب دے رہا ہوں ہاں۔ دیکھیے بلا وجہ اور نا واضح جھوٹ بولنا درست نہیں اسلام جی جی کوئی بات نہیں ہے وہ وہ ابھی آپ نے جو ایکسیپشن دی ہے یہ دو ایکسیپشنز میں ہی ہے نا کیا میں بیوی کے ساتھ ایسے جھوٹ بول ہاں۔ سکتا ہوں تو ہاں، یہ تن کام نہیں کیا کریں نہیں مستوریاں کریں بھائی بھائی میں اپنی بیوی کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں کہ نہیں بول سکتے ہیں نا بالکل کوئی دقت بول سکتے ہیں چلیں یہ دو باتیں ہوں گی اب تیسری بات کرتے ہیں میرا ایک دوست میرا ایک محلے میں دوست نہیں ہے میرے محلے میں ایک شخص رہتا ہے وہ ایک ہندو ہے ہاں۔ اور میری اس کی لڑائی چل رہی ہے بہت عرصے سے بہترین ہاں۔ قسم کی لڑائی چل رہی ہے میں اس کو دین اسلام میں کنورٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں ہاں۔ لڑائی چل رہی ہے وار وار از دا سیٹ کیا میں اس کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں اس کو خیر میں لانے کے لیے اس کو دین اسلام میں لانے کے لیے نہیں ایک منٹ آپ واپس سوال دہرائیں گے اپنا میرے علاقے میں ایک ہندو شخص رہتا ہے جس کے ساتھ میرے بڑے عرصے سے جہاد بل لسان کر رہا ہوں میں اس کے ساتھ زبان کی لڑائی کر رہا ہوں اب میں اس کے ساتھ اس کو خیر کی طرف لانے کے لیے دین اسلام کی طرف لانے کے لیے ایک دن مجھے کچھ بات کرنی ہے جس کو میں دین اسلام کی سچائی کے ساتھ کنونس نہیں کر سکتا کیا میں اس کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں یعنی آپ کو اس کو دین اسلام میں لے کر آنا ہے دین اسلام میں لانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے یہ سوال کر جی، رہے ہیں آپ جی جی جی جی نہیں دھوکہ دے کے آپ اسلام میں نہ لائیں بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے are you one hundred and ten percent sure کہ ڈسپشن وار کے اندر اور وار کے جہاد بل نسان کے اندر اجازت نہیں ہے نہیں کیا نام ہے اس میں دھوکے کے اس کے اندر کیا نام بولتے ہیں جو جنگ ہوتی ہے مکر کرنا مکر مکر مکر کرنے کی اجازت نہیں مکر کرنے کی مکر جنگ جنگ سنو ہاں جنگ جنگ تو خود ہی ایک دھوکے کا نام ہے حدیث ہے بے شک تو میں اس سے جنگ کر رہا ہوں نا جنگ بل لسان کر رہا ہوں نا حرب اللسان کر رہا ہوں نا یہ تو تم نے نکال لیا اپنی جنگ جنگ لسان اپنی مرضی سے نکال لیا کیونکہ محمد صاحب کی حدیث ہے نا تین طرح کے جہاد ہیں جہاد بل لسان جہاد بل بل شمشیر اینڈ جہاد بل نفس محمد نے اس کو تین حصوں اچھا۔ میں ڈیوائڈ کیا میں نے تم نے کیا تم محمد نے کیا نا محمد کو جھوٹا بولتے ہو اچھا، تو پھر ہاں تو میں اس کے ساتھ جہاد بل لسان کر رہا ہوں نا تو کیا جہاد بل لسان دسیٹ نہیں ہے ارے تم کہنا کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ مجھے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں تمہارا جو اعتراض ہے اس کا مقصد ہے کیا کیا مطلب میں نے آپ سے سمپل مطلب سوال کیا یار ابھی تو میں کوئی سوال میں تو ابھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہے کہ نہیں اب سن لو میں آیا ہوں بہت دیر ہو گئی اور تم سوال پہ سوال کی جا رہا ہو میں نے کئی سارے سوال کے جواب دے دیے میں جہاد لسان کرتے ہوئے جھوٹ بول سکتا ہوں کہ نہیں اب میں کیا بول رہا ہوں میں کب سے یہاں ہوں سوال کتنے سالوں ہیں ہیلا ہیلا اختیار کرنا اور یہ بھی ڈسپشن کا ایک طریقہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو میں نے آج شروع میں دکھایا تھا اس میں سے یہ طریقہ ہے کہ آپ بات کو ایوائڈ کریں اور آنسر نہ دیں یہ دیکھیں آپ کے پاس اسکرین کے اوپر آتا ہے اب ہیلا ہیلا tactics controversy deceive subsequent legalistic trickery in the islamic jurisprudence it allows the breaking of promising and contract and sharia law according to the hila hayal harb اس کے اندر ادب الدجال ایک ادب ہے جو اس وقت آپ یوز کر رہے ہیں تھیولوجی یہ کہتی ہے ایک حدیث کے اندر تین کے اوپر آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ زبان سے جہاد کر رہے ہیں ایک کافر کے ساتھ کیا اب میں اس کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہوں کہ نہیں پہلے آپ نے حدیث رکھنی تھی میرے سامنے حدیث کہاں رکھی ہے ہاں۔ بتائیے بھائی آپ کو حدیث زبانی یاد ہے آپ نے منہ سے بول دی ہوئی ہے جب آپ نے قید لگائی تھی نا تو آپ نے منہ سے بول دیا مجھے دوبارہ مت کہیں کیا میں اب جھوٹ بول سکتا ہوں حدیث دکھائیں گے پھر بھی ختم ہو گیا وہ جو قید تھی نا وہ قید ساری کی ساری ختم ہو گئی ساحل دیکھو کتنی آسانی سے ختم کی ہے میں نے ابھی میں نے کچھ دکھایا بھی نہیں ختم ہو گیا نہیں ہٹ گیا یار اچھا اس میں میں ایک ایگزامپل ان کو یہ دے رہا تھا یہ لاسٹ والا پارٹ تو تم نے کور کر لیا یہ جو میاں بیوی کی بات تھی ٹھیک ہے یا دو دوست کے بیچ میں یعنی سمجھوتے کے لیے یا ان کا رشتہ خراب نہ ہو اس کے لیے میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں مثال کے طور پہ دو دوست ہے ٹھیک ہے ایک دوست کی شادی ہو چکی ہے اور دوسرا دوست جو ہے وہ اس کا چکر اس کے دوست کی بیوی کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اب اس پہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے تو دوسرے دوست نے جھوٹ بولا اپنا دوستی بچانے کے لیے کہ نہیں میرا کوئی چکر وکر نہیں ہے ٹھیک ہے جھوٹ بولا اس نے تو اب اس حدیث کی روشنی میں کیا اس نے صحیح کام کیا یا غلط کام کیا ایک منٹ میں آپ کا جو سوال ہے نا وہ آدھے ہی سنا ہے کیونکہ میرا فون بند ہو گیا تھا ہاں دوبارہ سوال دوہرا دوں سب کچھ ہی بند ہو جاتا ہے ساحل ان کا ابھی آ رہی ہے آپ کو آواز ہاں آواز تو آ رہی ہے فون بند ہو گیا تھا ٹھیک ہے میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث کہتی ہے کہ دو دوستوں کے بیچ میں صلاح کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ جھوٹ بولو گے وہ جھوٹ نہیں کہلائے گا ٹھیک ہے نا مانتے ہو اس بات کو نہیں مانتے ہو ٹھیک ہے سمجھیے دو دوست ہے ایک دوست کی شادی ہو چکی ہے اس کی بیوی ہے اور جو اس کا دوسرا دوست ہے اس کا اس کی بیوی کے ساتھ چکر ہے دوست کی بیوی کے ساتھ ٹھیک ہے ہاں۔ اب دونوں دوست کے بیچ میں جھگڑا نہ ہو وہ دوست کو پتا چلا کہ یہ شاید اس کے دوست کا چکر چالو ہے تو وہ دوستی بچانے کے لیے دوست نے اسے جھوٹ بولا کہ نہیں میرا کوئی ایسا چکر نہیں ہے اب یہ حدیث کی روشنی میں یہ جھوٹا نہیں کہلائے گا نا یہ دوست کیونکہ وہ اپنی دوستی بچا رہا ہے نہیں نہیں زندگی وہاں تو معاملہ ہی کچھ الگ ہے وہاں معاملہ ہی کچھ الگ ہے صلاح کے لیے جھوٹ بول رہا ہے وہ ہاں صلاح کے لیے بول رہا ہے لیکن وہاں میاں بیوی کا رشتہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن ابھی جو ایکسیپشن بتایا ہے رسول اللہ نے اس میں جو ہاں۔ آپ ایکسپشن بتا رہے ہو وہ رسول اللہ نے کہاں بتایا ذرا یہ بتا دو ہاں اس سچویشن میں الاؤڈ نہیں ہوگا سنو تو جو سوال آپ رکھ رہے ہو وہی سوال اللہ کے رسول نے یہاں رکھ کر کے بتایا کہ تو اب یہ آپ اس کا جواب دو پہلے نہیں انہوں نے جنرل دیکھو انہوں نے جو جھوٹ بولنے میں میں بتایا ہے اس ایک جنرل بات بتائی ہے کہ دو دوست کے بیچ میں سلاح کرانا ہو تو جھوٹ نہیں کہلائے گا اب یہاں پہ ہاں، دو دوست کے بیچ میں ان کا ہاں، رشتہ خراب نہیں ہو تو اس وجہ سے اس نے جھوٹ بولا اب ایسے میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو بہت سی جگہ پہ اللہ کے رسول نے اس طرح اس طرح کی حدیث بیان کی ہیں جو آپ سنو گے تو لگے گا کچھ اور جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز اول وقت میں نماز پڑھنا جو ہے یہ سب سے افضل کام ہے ایک دوسری جگہ پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہاد کرنا سب سے افضل کام ہے تو اسی طرح کئی ساری جگہ تو آپ کہیں گے یہ بھی افضل ہے یہ بھی افضل ہے اب افضل ہے کیا بھائی وقت وقت کے حساب سے اس کے لیے کہاں جائیں گے وقت وقت کے حساب سے نہیں ہوتا اس کے لیے ہم کہاں جائیں گے شریعہ میں جائیں گے نا نہیں ایک منٹ میری بات سنو اس شریعہ کام کون سا ہے اس کے لیے ہم کہاں جائیں گے فقہ کی کتابیں پڑھیں گے نا شرع کی کتابیں پڑھیں گے نا کیا پڑھیں گے کتاب اللہ میں تو یہ دونوں چیزیں لکھی نہیں ہوئی نا یہ دونوں چیزیں تو لکھی ہوئی حدیث کے اندر کہ یہ افضل ہے یہ افضل ہے اب مجھے بات یہ ہے کہ اس میں سے افضل کون سا ہے اس کی ایکسپلینیشن کے لیے آپ اپنے محدث کے پاس جائیں گے نا عالم کے پاس جائیں گے جنہوں نے اس کے اوپر مذہب اسلام کے اندر فقہ لکھی ہوئی ہے رائٹ تو وہ بتائے گا کہ کون سا افضل ہے نہیں میں تو نہیں جاؤں گا کیوں نہیں جاؤ گے کیونکہ بھائی وہ, وہ, وہ خود جو نکالیں گے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں نکالیں گے ہاں نہ تو اسی کی روشنی میں نکالیں گے اور کس کی روشنی میں نکالیں گے وہ آپ کو آپ کو دو حدیثیں یاد ہے نا ان کو تو پانچ سو دیکھ کے نکالیں گے وہ تو پانچ سو دیکھیں گے اور پھر نکالیں گے ہم تو ڈائریکٹ ہی چلے ہم تو ڈائریکٹ ہی آپ کتاب اللہ سنت رسول کو دیکھ لیں کتاب اللہ عربی آتی ہے آپ کو ہاں بالکل الحمدللہ الحمدللہ عربی آتی ہے عربی میں ڈیبیٹ کرنا پسند کریں گے عربی میں ڈیبیٹ کرنا پسند کریں گے ہم وائی ناٹ وائی ناٹ چلیں شروع ہو جائیں پھر بسم اللہ کریں ہاں تو کرو نا بسم اللہ کرو کرو اب تم رہے کچھ دیکھا اتنی سی بات تھی دیکھیں اتنی سی بات ہے کہ ہمارے یہ جو ملے ہیں آپ جیسے لوگ نو آئیڈیا ویٹر اسلام دیکھیں پرابلم یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس فکیز ہیں فک کا علم کے بغیر اسلام کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اسلام میں اتنی زیادہ کنٹرڈکشنز ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں ٹھیک ہے اور اب آپ پھنس گئے ہیں شہزاد صاحب مگر آپ آپ آپ کا شکریہ کہ آئے اور دکھا رہا ہوں شیر اسلامیہ یہاں پہ بات آتی ہے گیونگ اے مسلیڈنگ امپریشن کسی کو غلط امپریشن دینا کس چیز کے اوپر آیات کے اوپر ان کی انٹرپریٹیشن کے اوپر giving a misleading interpretation means to utter an expression that ostensibly implies one meaning while intending a different meaning The expression may also have one that contradicts isma, the obscenity purpose. Isma, It is a kind isma of deception. Isma al-hal-tastatiyu fil-lugat al-arabiyya. ہاں کوئی بات نہیں گوگل ٹرانسلیٹر سے جو لینے والی قوم ہے نا وہ آپ کا اگر گوگل ٹرانسلیٹر ابھی ختم ہوا تو کیا کریں گے کتے کے جائیں گے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میری جان بیٹے ہو you are a son of liar get lost بیٹا مجھے لگتا ہے کہ میرے کو علم نہیں ہے کہ تم کیا چیز گوگل ٹرانسلیٹر سے لے رہے ہو اور کیا چیز خود بول رہے ہو تو کل جیسا وکاس کا بھوت اترا ہے احمد جب جوائن کرے گا بھائی کو بولو کہ احمد کے ٹائم پہ جوائن کر لینے ذرا ان کی بھی کر لینے سر گوگل ٹرانسلیٹر تھا جس بندے کو یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ میں نے میں نے اس کو چھوٹے کا بیٹا کا ہے سن آف اے لائر کا ہے سر مجھے پتا کذاب اور ایک دو بیسک لفظ تو ان لوگوں کو آتے ہیں نا تو it doesn't it doesn't matter I am their daddy اتنے بڑے بندے کو اس بچے کے لیے لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو اینی ہاؤ ساحل صاحب یہ دیکھیں کریں کہ it is a kind of deception فلانا فلانا بندہ یہاں پہ ہے to which the householder says اس کے جواب میں ہاؤس ہولڈر کیا کہتا ہے intending the space between him and the questioner rather than the space inside the house he replies he is not here یعنی کہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیں ڈسپشن سکھا رہے ہیں یہ لوگ آپ کو امام شافی امام غزالی ڈسپشن سکھا رہے ہیں جھوٹ کیسے بولنا ہے تاکہ وہ جھوٹ بھی نہ ہو آپ کے گھر کا دروازہ کسی نے کھڑکایا اور میں نے دروازہ کھولا اور آگے کھڑا ہوا ہے ساجد اور ساحل گھر کے اندر کمرے میں ہے اور میں نے دروازہ ساجد نے دروازہ کھڑکایا میں نے دروازہ کھولا اور ساجد مجھ سے پوچھتا ہے کیا ساحل گھر میں ہے اور میں اس کو جواب دیتا ہوں ساجد کو نہیں وہ یہاں پر نہیں ہے کیونکہ جب میں نے کہا کہ وہ یہاں پر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ گھر کے اندر کمرے میں نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں یہاں یعنی کہ میرے اور ساجد کے درمیان وہ نہیں ہے شریعہ اسلامیہ آپ کو سکھاتا ہے کہ جھوٹ کیسے کیسے بولنا ہے اور آپ کے لیے ایکسپشن پرووائڈ کرتا ہے it teaches you how to lie in front of others this is called Islamic doctrine of lying وہ آپ کو سکھاتے ہیں جھوٹ کیسے بولنا ہے صاحب سمجھ آ رہی ہے اب یہ جھوٹ نہیں ہے یہ جھوٹ نہیں ہے لیکن وہ آپ کو سکھا رہے ہیں کہ جھوٹ کیسے بولنا ہے اس کو کہتے ہیں misleading interpretation interpretation scholar says that there is no harm in giving a misleading impression if required by an interest contrascending by the sacred law. That is more important than not misleading the person being addressed. Sacred law کو سنبھال کے رکھنا اور اس کے انٹرسٹ کو محفوظ رکھنا زیادہ ضروری ہے نہ جھوٹ بولو ڈسیو کرو میں نے شروع میں ایک ویڈیو چلائی تھی ہمارے پیارے پی ایم مودی جی کی انہوں نے ایک بات کہی تھی یہ والی ہیپوکریسی کی بھی سیما ہوتی ہے لیکن اسلام میں ہیپوکریسی کی کوئی سیما نہیں ہوتی ہے دیٹ از دا پرابلم ہمارے مودی بھائی کو نہیں پتا تھا کہ ہیپوکریسی کی کوئی سیما نہیں ہے اسلام میں ساحل بھائی اچھا لالا جی کیا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو جھوٹ بولا تھا ابراہیم علیہ السلام نے میں میں نے پڑھا تھا قصص النبین جو کہ عالمیت کے ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا کیوں کیونکہ وہ تو قرآن کے ہے وہ تقیہ کے اندر آتا ہے نا وہ تقیہ ابھی ہم تقیہ تک پہنچے ہی نہیں تقیہ سر تقیہ in case of fear of life ہے ونز لائف ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی ہم تقیہ تک بات ہی نہیں کر رہا میں تقیہ کو چھوڑو ابھی ہم بات کر رہے ہیں ڈسپشن ڈسیٹ اینڈ لائز کی کہ اسلام کس طریقے بیکاز سر دیکھیں جس وقت اللہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ وہ خیر الما ہے ٹھیک ہے جب وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ آپ کس طریقے سے اس کو فار ایگزامپل قرآن کی چیپٹر نمبر تھری آیت نمبر چون کر اللہ خیر الما کیرین قرآن کی چیپٹر نمبر سیون کی آئٹم نمبر نائنٹی نائن کہتی ہے مکر اللہ فلا یم مکر اللہ کوئی بھی بندہ اللہ کے ڈسپشن سے سکیم سے ڈسیٹ سے محفوظ نہیں ہے قرآن کی چیپٹر نمبر آٹھ کی آیت نمبر تیس کی کہتی ہے وائزا یم اکر اللہ جی نہ کا فارو and when those who deceived کس کو اللہ قرآن کی آیت نمبر دس کی اکیس کیا کہتی ہے وہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے نبی نے اسکیم کی سبحان اللہ وما ان ارسلنا ما تمکرون قرآن کی چیپٹر نمبر تیرہ کی آیت نمبر بیالیس کیا کہتی ہے اللہ نے ڈسیو کیا ہے فلاح الماکارا جمیا کیونکہ وہ سب ڈسیٹ اس کے ساتھ ہے تو قرآن میں ملٹیپل جگہوں پہ اللہ ڈسیو کر رہا ہے جب اللہ خود ڈسیو کر رہا ہے اللہ خود مکر کر رہا ہے تو پھر پیچھے رہ کے جاتا ہے پھر پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو بھائی پہلا والا ٹینٹے پہ پہ کر رہا تھا مجھے اصل میں یہ پہلے مل نہیں رہا تھا کدھر ہے اور اب مل گیا ہے دیکھیں شریعہ جو ہے وہ فائنل ورڈکٹ ہے اگر آپ کسی مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں تو شریعہ آپ کے لیے فائنل ورڈکٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس اسکالر کو اس مذہب اسلام کو ایکسپٹ کیا ہے فالو کیا ہے تاکہ وہ جو ہمارے پاس وہ ڈنگر آیا تھا بار بار وہ تو ہمیں نہیں دکھا سکتا ہم دکھا دیتے ہیں یہ of the sacred law the obligatory to obey and not lawful to disobey شریا کو آپ ڈس اوبے کر ہی نہیں سکتے نور کین اے مشتحد اور thing and object of a new اشتہاد because the ruling on it verified by the اسکالریکس is absolute legal ruling which does not admit of being converted اور کہتے ہیں اس بارے میں سمجھ لگی ایک بار پھر سے بتاؤ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب چاروں انٹیگرل پارٹس کے اوپر بیٹھ کے کنسنس ہو گیا ہے اور رولنگ بنا دی گئی ہے اور یہ جو شریا ہے یہ سیکرٹ لا بن چکا ہے سیکرٹ لا کیا ہے شریا law right that is obligatory to obey اب اس کو اوبے کرنا لازم ہے and not lawful to disobey اور اس کو آپ ڈسبے نہیں کر سکتے آپ نور مشتحد نہ کوئی مشتحد اور نہ ہی کوئی سکسیڈنگ ارا یعنی کہ بعد میں آنے والا ارا make the thing an object of a new اشتہاد اور وہ اس چیز کے اوپر کوئی نیا اشتہاد نہیں کر سکتے اب سکسیڈنگ ارا کے اندر بھی آ کے آپ کوئی نیا اشتہاد نہیں کر سکتے ناٹ پاسبل ہاں جس پہ اجماع ہو گیا ہے بعد میں اس کو نہیں کر سکتے بعد میں آپ اس پہ اجتہاد نہیں کر سکتے because the ruling on it is verified by the scholarly consensus is an absolute legal ruling which does not admit of being contravened or annulled تو یہ اگریڈ اپون رولنگ ہے جو میں دکھا رہا ہوں اس کو چینج نہیں آپ کر سکتے The proof of legal authority of scholarly consensus is that just as Allah most gracious had ordered the believer in the Quran to obey him جر so to his authority saying O you believe obey Allah and obey the prophet and those of authority among you four fifty nine such then those of authority is legal the مشتہد agree upon a ruling, it is obligatory in the very word of the Quran to follow them and carry out their judgment. لہذا جب چاروں سکولرز نے اگری اپون کر دیا ہے کنسنس کر دیا ہے اشتہاد کر دیا ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو ایسے ہی ایکسپٹ کرو گے جیسے آپ قرآن کو ایکسپٹ کرتے ہو and Allah threatens those who oppose the messenger and follow other than the believer saying چھوڑتے ہیں اسلامک کمیونٹی کے اندر جس کو تمام مشتحد نے اگری کر دیا ہے ruling of the community represent by the مشتحد لہذا وہ مشتحد کی اسی کے لیے the community is divinely protected from error including his saying اسی وجہ سے محمد کی سینگ ہے کہ میری اما کا اجماع جو ہے وہ اللہ نے ڈیوائنلی پروٹیکٹ کر دیا ہے کس طرح پروٹیکٹ کر دیا ہے سل بھائی ڈیوائنلی پروٹیکٹ کر دیا جو کہ ایک چوتیا پائے یہ دیکھیں نا لا تو حجت المیتی اللہ خطا میری امت کے اجماع کے اندر خطا نہیں ہو سکتی یہ محمد نے کہہ دیا بات ختم کیونکہ میری کمیونٹی کبھی بھی غلط چیز کے اوپر اگری نہیں کر سکتی Allah is not want make and my community in error that which the Muslim consider good and Allah considers good تو اب مجھے بتائیں کہ شریعہ اوپر کہ کیا اوپر شریعہ اوپر کیوں کہ مشتحد نے اس کے اوپر اگریمنٹ کر دی ہے اب انہوں نے اگریمنٹ کر دی ہے بات ختم اب اس اگریمنٹ پہ اگر آپ اگری اپون نہیں کرتے meaning that whoever diverges from the overwhelming majority concerning what is lawful or unlawful and on which the community does not differ has slipped off the path of guidance and is going to go in hell bye bye اگر آپ اس شریعہ کو نہیں مانتے جس پہ مشتحدین نے گری اپون کر دیا ہے تو آپ نان مسلم ہو چکے ہیں جہنم واصل ہوں گے آل احمد آلحمد لے اب مجھے بتائیں کہ لائنگ ڈسیونگ ڈسپشن کیا اسلام کا انٹیگرل پارٹ ہے کہ نہیں لیٹ سی کہ کون سا اسکالر آ کے ہمیں کہتا ہے کہ اجماع جو مشتحدین کا ہے اس کے خلاف وہ جا سکتے ہیں صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ شہباز صاحب ہیں ہمارے پاس یہ کون ہے ہیپینس بھائی جان آپ مومن نہیں ہو سکتے سوری انسان صاحب ہیں جی جناب آپ ساروں کو کٹھا لے لیا ہے اب بتائیں آپ کیا کہتے ہیں جو میں نے ابھی پڑھا آپ سب نے پیچھے بیک سٹیج میں سنا ہے کوئی بھی آپ لوگوں کا ایسا نہیں تھا بندہ جو بیک سٹیج میں نہ سن رہا ہوں میں نے ٹرانسلیشن بھی کی ہے اور انگلش بھی پڑھی ہے آپ شریعہ جو تو ڈسکرائب کر رہے ہیں فک ڈسکرائب کر رہا ہوں اس وقت نہیں پہلے شریعہ کی بات کر لیتے ہیں شریعہ ڈسکرائب کر رہا ہوں ٹھیک ہے شرح سے پہلے جو آپ شریعہ کی بات کر رہے ہیں وہ تو صرف ابھی شریعہ کی بات نہیں کر رہے شریعہ لیگلائز پنشمنٹ ابھی میں فقہ کی بات کر رہا ہوں فقہ تو بہت ڈیفر کرتا ہر ایک اجماع ہو گیا نا اجماع ہو گیا جس پہ اجماع ہو گیا اس پہ آپ ڈس ایگریمنٹ نہیں کر سکتے ارے بھائی فقہ الگ الگ فقہ حنفی بھی ہوتا فقہ شافی بھی ہے ابھی فقہ فکی میں یہ بات کر رہا ہوں اس میں مشتحدین جس میں اجماع کر دیا ہے کیا الاؤڈ ہے مسلمانوں کو نہیں اور میں نے آپ کو پڑھ پڑھ کے دکھایا اور آپ کے امام غزالی بھی اس کو مانتے ہیں امام شافی بھی اس کو مانتے ہیں آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ ڈس اگری کرتے ہیں یہ کون سی کتاب ہے کون سا سالق السالک اور امام شافی کی کتاب العلماء الدین یہ امام شافی کی ہے لکھی ہوئی نہیں جو ہے امام غزالی کے لکھی ہوئی ہے عمدہ تو سالک امام امام غزالی تو ایک مولوی ٹائپ کا بندہ تھا ہم لوگ نہیں مانتے ویسا اسے آپ نہ مانے آپ نہ مانے امام شافی ان کو حجت مانتے تھے انہوں نے اپنی کتاب عمدہ تو سالک کے اندر امام غزالی کی باتوں کو ایکسپلسٹلی کوٹ کیا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ امام شافی کو آپ کے اسکالرس کیا کہتے ہیں بیکاز آپ کے مطابق تو وہ ایک عام سا بندہ تھا لیٹ سی کہ آپ کے اسکالر کہتے ہیں امام نبوی کو جانتے ہیں آپ کون تھے امام نبوی کو جانتے ہیں امام نبوی کا نام سنا ہے امام نبوی کہتے ہیں سب سے لاسٹ لائن کے اندر نبوی who stated that were the books of Islam all be lost اگر اسلام کی تمام کتابیں گم ہو جائیں ایکسپیکٹنگ اونلی دا احیا جو احیال علماء دین ہے جو کہ امام غزالی نے لکھی ہے صرف وہ بچے it would be sufficient to replace them all تو یہ سفیشینٹ <laughs> ہوگا ان سب کو امام نبوی بھی سالہ کتی کا بچہ کہہ دو یار یہ دیکھیں امام غزالی کو کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے یہ دیکھیں امام غزالی کو کہا کہا یعنی جاتا جاتا ہے ہے ہے وہ ایسا تھوڑے کوئی بات نہیں one of the most famous and widespread Islamic book کسی بھی اسکالر کو دیکھیں اس کے پیچھے جب وہ بیٹھا ہوتا ہے پیچھے اس کی کتابوں کی لائبریری ہوتی ہے نا اس لائبریری میں احیاء علماء دین بالکل سینٹر میں پڑی ہوتی ہے یہ سینٹر میں رکھی جاتی ہے یہ والی بکس چھ کتابیں اس کے بعد آپ کے پاس اسلام احیاء اس کو امام غزالی کو ایک اور چیز کہی گئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے پروف آف اسلام کسے کہتے ہیں امام غزالی ٹوڈے از نون ایز حجت الاسلام Arabic for the proof of the religion Egypt today کے اندر اس چیز کو ایکسپلسٹلی بیان کیا گیا ہے ایجپٹ جہاں سے آپ لوگ جا کے اپنے دین کی پی ایچ ڈیز لیتے ہو وہ امام غزالی کو حجت الاسلام کہہ رہے ہیں آپ کو زیادہ پتا ہے یا جہاں سے آپ کے علماء مفتیوں کا کورس کرتے ہیں جا کے ان کو زیادہ پتا ہے پہلے تو یہ بتا دیں مجھے مطلب ایجپٹ میں سارے مسلمان جاتے ہیں کیا ایگزیکٹلی سر آپ کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے کہاں پہ ہے سنی اسلام کی مفتی بنانے کی جامع اظہر تو لوگ جاتے ہیں لیکن جامع اظہر کہاں پہ ہے سر کہاں پہ ہے کہاں پہ ہے وہ کہاں پہ ہے مجھے اس بارے میں نہیں پتا کہاں پہ ہے نہیں یہ جامعہ اظہر جامعہ اظہر تو ایجپٹ میں ہے جی سر کہاں پہ ہے سر وہ قاہرو سعودی عرب میں سعودی عرب میں سعودی عرب میں تو ہے سعودی عرب میں ہے وہ جامع اظہر ایک ہی ہے جو کہ مصر میں ہے ایجپٹ میں جامع اظہر تو ایجپٹ میں ہے بھائی ساجد کیوں بولا یار ساجد یار سیریسلی ساجد جامع اظہر تو میں بول جوں گا ہاں جاتے ہیں لوگ چلو میرے بچے چلو کسی اور کو بات کرنے تو میرے خیال میں آپ کی تو ٹھس ہو گئی ہے جی سر کوئی اور ہے جو اس کے اوپر بات کر رہے بیچ میں بول رہا تھا ڈکار شکار لے رہا تھا بول رہا تھا ہاں ہیلو ایڈم پہلے تو میں کو آپ ایک جو شکوہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایک مثال دی تھی شکوہ نہ کالی کالی موٹی اور آپ کیسے کالی بوری کیسے کر سکتے ہیں آپ اور آپ کو کل جو آیا تھا سیرین عربی آیا تھا تھوڑا آپ کو جو مفعول فیل فائل بتا دیا آپ جو ہے عربی میں جو ہے ابھی بات کرنی ہے دیکھو یار ہیلے سے کام نہ لو آپ میری آج کی اسٹریم میں حیال ادب الحیال کو ثابت کر رہے ہو مت ایسے کرو میں نے آپ کو یہ بات ابھی بتائی ہے ادب الحیال جو ہے وہ ڈسپشن ہے تاکہ آپ جو ہیں وہ اپنے اصل مدعے سے سائڈ پہ ہٹ جائیں میں واپس لے آتا ہوں اپنی اس کے اوپر یہ دیکھیں دعویٰ پراپر گینڈا تو آپ لوگ کرتے ہی کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ذرا حیال کے بارے میں بتا دوں حیال is a a a pewter of of of prouder ہیلا artefacts and device avoiding thing ٹھیک ہے تو ایویڈ نہ کریں ٹاپک کو سر ہم بات کر رہے ہیں ادب الدجال کا علم الحیال کا ڈسپشن کا آپ اس کے اوپر بات کریں میرے سن آپ مجھ سے ایک پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور اس سے ہٹے مت Islamic theory of deception and lying دیکھیں آپ ایک دو تین چار بندے مسلمان یہاں بیٹھے ہو میں بیٹھا ہوں یار بات کرو یار میں آپ کو ریفرنس لا لا کے دے رہا ہوں آپ لوگ ٹینڈے کر رہے ہو ارے بھائی میں تو بھائی میں تو وہی آپ کو بول رہا ہوں بھائی کہ تم بول رہے تھے کہ ابھی عربک میں لو نا بھائی عربک میں ہی کر لو نا تم کو عربک کل تھوڑا سکھا دیا ہوگا جب آپ آپ جاؤ سر آپ نے تو ہیلے ختم نہیں کرنے تو لہٰذا یہ تو کہے سر اصل میں سر مجھے مدے پہ بات کرنے مجھے ادھر جانا نہیں ہے سر لیکن ہیلا بیان میں تو ثابت کر رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کرتے ہی حیال سے کام ہو مدے پہ بات نہیں کرو گے ادھر ادھر کرو گے ہاں آپ کو میں اسکالر دکھا رہا ہوں جو وہ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ لیفٹ رائٹ جا رہے ہو یار ارے بھائی ایڈم سنو تو بات تو سنو پہلے جی سر سناؤ سناؤ سناؤ سر آپ سناؤ ارے یہ کہہ رہا ہوں بھائی کوئی امام غزالی کو کہے کہ بھائی وہ حجت ہے ایسا نہیں ہوتا جو قرآن میں حدیث میں لکھا گیا ہے وہ ریفرنس اگر نہیں دے رہے تو پھر بولو نا ارے بھائی ہمارا کہنا ہے تم پہلے تو ہمارا قرآن قرآن کی تو پہلے آئے تھے آل عمران میں یہ جھوٹوں پہ اللہ کی لانت آپ پہلے اس کو کیوں نہیں لاؤ گے آپ پہلے حدیث پہ آ گئے پھر اس کے بعد ہاں۔ شرح پہ آ جا رہے ہو ارے سیکوینشلی کام کرو گے نا پہلے ایک حدیث اٹھا لیا پھر اس کے شرح کوئی دوسرے تیسرے کر لیا ایسے تھوڑے ہوتا ہے یار باری باری دو قرآن کی آیت دو کون سی دے رہے ہو آل عمران کی آیت نمبر 61 یا 67 ہے آل عمران 61 ایک سیکنڈ کنفرم کرنے دو چلیں آپ کا hopefully 60 take your time take your بتاتا ہوں جی جی take your time take your time take your time 61 لینی ہے آپ نے سر 61 سورہ آل عمران کی آیت 61 ریلیکس ٹیک چل مجھے بھی بات کرنے دینی ہے خود بھی بات کرنی ہے ٹھیک ہے ہم بات ہی کر رہے ہیں ہاں لڑائی نہیں کرنی ہے اپنی بات رکھنی ہے میری بات رکھنی ہے چلیں سر یہ دیکھیں آپ کے پاس سکرین پہ آ گئی ہے عربی پڑھیں گے انگلش پڑھیں گے انگلش پڑھوں گا میں انگلش پڑھیں گے لے سر انگلش پڑھیں ایک ایک سیکنڈ سکرین پہ آنے دا جی سر جی۔ then whoever argues argues with you about it after this knowledge has come to you, say, Come, let us call our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves, then supplicate earnestly together and invoke the curse of Allah upon the liars. Okay. Done ہو گیا لیکن یہاں پہ اس آیت کی یہ کس چیز کے لیے آیت ہے یہ آیا تھا کہ ہم لوگ سب خدا کو لے کر کے تھا کہ بھائی کون سچا ہے کس کا ریلیجن سچا ہے اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے ہم سچے ہیں تو ٹھیک ہے آؤ اگر تم اپنے خدا کو مانتے ہو یعنی ہم اپنے خدا کو مانتے ہیں تو آؤ بھائی کھلے میں آؤ کس کرتے ایک دوسرے پہ کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لانت ہوگی بہترین بہترین بہترین بہترین تو اچھا، جھوٹوں پہ اللہ کی لانت ہے لیکن اس کے لیے اس کے لیے خاص ورڈ ہے کیا ورڈ ہے اس کے لیے کس چیز کے لیے ساجد کیا ورڈ ہے یار اس چیز کے لیے کہتے ہیں جو میدان میں گئے مباہلا مباہلا یار مباہلا کے جب یہ مباہلا ہے تو یہ جرنل تو نہیں ہے نا جھوٹ بولنے کے لیے یہ تو مباہلا ہے مباہلا کسے کہتے ہیں سر مسٹر انسان فروم پاکستان موبائل میری اردو نیچے نہیں ہے موبائل نہیں اردو کا لفظ بھی نہیں ہے یہ عربی کا لفظ ہے یہ آپ کو کسی ڈنگر نے کسی آرٹیکل میں سے آپ نے پڑھا یہ جرنل سٹیٹمنٹ آیت ہے ہی نہیں جھوٹ بولنے کی یہ تو مباہلے کی آیت ہے تو کرس آف اللہ اپن لائس ہے نا اس سے یہ ہوتا ہے نا وہ مباہلے کے اوپر ہے اس میں ودن ایئر جو بندہ پہلے مر جائے گا نا وہ جھوٹا ہوگا جو بعد میں مرے گا وہ سچا ہو جائے گا یہ حجت بازی ہے حجت بازی کے لیے اصل میں اگر آپ اردو ٹرانسلیشن کی دیکھو تو یہ حجت بازی کے لیے مباہلہ ہے یہ ایکسپلسٹلی یہ مباہلے کی آیت ہے محمد کو محمد کے پاس کسی قسم کا پروف نہیں تھا ایویڈنس نہیں تھا ٹھیک ہے وہ کوئی میریکل نہیں کر سکتا تھا وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا بےچارا بہت ہی قریب مسکین قسم کا سو کال پروفٹ تھا تو اس نے کہا کرسچنس کو اس نے بلایا اس نے کہا نجرانیوں کو سوری بلایا نجرانیوں کو بلا کے اس نے کہا آؤ تم قرض کرو اور ہم بھی قرض کرتے ہیں اپنے بچوں کو بھی لے کے آؤ ہم اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے اور قرض کریں گے مباہلے کا قرض جو پہلے مر گیا قرض کرنے کے بعد وہ جو ہے اس کا اللہ جھوٹا ہے اور جو بعد میں مرا اس کا اللہ سچ ہے یہ تو مباہلے ہاں۔ کی آیت ہے اور یہ لاسٹ سینٹنس uh, نہیں ہے and invoke the curse of Allah upon the liars وہی نا تو بھائی اللہ کے اوپر ہے نا یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے تم یہ اچھا یہ تو تم کہہ رہے ہو نا صرف لاسٹ ہے بھائی میرے اینڈ ہے سمجھا کرو یہ اینڈ ہے اور نہیں ہے یا بس کمپلیٹ سینٹنس اینڈ کے ساتھ آیا ہے and invoke the curse of Allah upon the liars بھائی on on what on the person who is doing the مباہلا اور یہاں پہ and upon the liars upon the liars ہے اچھا، اللعنت اللہ یہاں پہ اور یہاں کچھ نہیں ہے یہ اصل میں کرس کس پہ کر رہے ہیں جب آپ مباہلہ کر رہے ہیں those who are talking lies about about the gods okay yes yes god journals کا خدا سچ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ جھوٹی بول رہے ہیں نا جھوٹو والوں پہ ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں کانٹیکس میں بھائی ہر بندہ اپنے اچھا۔ خدا کو سچا ہی مانتا ہے ایک سیکنڈ ٹھیک ہر اچھا۔ بندہ اپنے خدا کو سچا مانتا ہے کہ نہیں مانتا مانتا ہے بالکل مانتا ہے بات ختم تو یہ تو اس کے اوپر ہے کہ دیکھنے کے لیے کس کا خدا سچا ہے مسئلہ بھائی تو سنو سنو سنو ایک ہندو وہ اپنے خدا کو سچا کہے گا ایک کرسچن وہ اپنے خدا کو سچا کہے گا ایک یہودی وہ اپنے خدا کو سچا کہے گا بالکل یہ آیت بتا رہی ہے آؤ اپنے اپنے خدا کے ساتھ کرس بھیجو ایک دوسرے پہ ٹھیک ہے خدا کی لعنت بھیجو کس پہ پڑے گا جو پہلے مر گیا ارے پہلے مر گیا نہیں یار جو جھوٹا ہوگا اس پہ ہوگا کیا تم بات کرو لاسٹ کے لائن پڑھو نا تین ورڈز کیا ہیں لاسٹ کے تھری ورڈز یار اگر اپون دا لائس اپون دا لائس یہاں پہ ورڈ لائس ہے لائرس کی بات کی گئی ہے تو لیکن لالا جی, جی۔ اس کے پہلے آپ چلے اگر not upon the false religion اگر یہاں پہ اگر نہیں پتا بیسیکلی میں کس تفسیر میں جاؤں اس کو پڑھنے کے لیے آپ کے لیے ارے کسی کے کے اٹھا پڑھ لو کسی پڑھ لو اگر میں آپ کو دکھا دوں ہر تفسیر ہاں۔ کے مطابق یہ مباہلا ہے تو آپ کیا کریں گے ارے موبائلہ تو ہے لیکن ایک جنرل یہ جنیرک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ جنیرک اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی نا یہ مباہلے کے لیے کس کا خدا سچا ہے یعنی کہتے ہیں اگر یہ مباہلے کا ہے تو اس سے کیا کوئی اس سے کوئی شریعہ نہیں بنتی اس سے کوئی شریعہ نہیں بنے گی کیونکہ یہ ایکسپلیسٹلی مباہلے کے لیے آپ کو نہیں پتا ہے قرآن شریف کی ایک ایک آیت سے دس دس کون سا اچھا، پچاسوں پچاسوں شرح بنتی ہے کون سا سکولر ہے جس کو میں پڑھوں اور وہ اس کو جرنلائز کرے گا اچھا آپ کسی کی بھی کھول لو نہیں جی کسی کی بھی کھولوں اگر میں جس کی بھی کھولوں اور اس نے سے جرنلائز نہ کیا آپ ابھی کے ابھی مانو گے کہ یہ بکواس ہے بکواس کیوں مانوں گا بھائی جنرل نہیں ہے نا سر میں نے آپ کو اوپن اسٹیٹمنٹ دیا ہے اگر یہ چلے میں آپ کھول دیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ نہیں ہم آپ کے لیے آپ کے لیے یہاں پہ بھی چلتے دیکھیں سر آپ آج آئے ہوئے ہیں ہم آپ کو کیوں نہیں دکھائیں گے اگر ہم نہیں دکھائیں گے تو آپ کے آپ دکھائیے کہ جیسس نے بھی جھوٹ بولا ایسا شادی کے لیے بولا بعد میں جائیں گے پیچھے دیکھ دیا اچھا اب آپ کو دکھا دیتے ہیں سر کہ موبائلے کی آیت کس طریقے سے ہوتی ہے اچھا لالا جی مجھے یہ پوچھنا تھا یہاں ہاں۔ پہ جب وہ نسا حکم آیا ہے وہ نسا آنا وہ نسا حکم تو نسانا اور نسا حکم میں اپنی کسی بیوی کو لے کر نہیں گئے تھے بیٹی کو لے گئے تھے بیوی کو لے کے جاتے تو مر جاتی نہیں اس وجہ سے نہیں لے کے گئے تھے تو نسا حکم میں ان کی بیوی نہیں آتی No. نہیں جی امام میں کھول رہے ہیں تھری سکسٹی ون پہ زوم کر دیا میں نے آپ کے سامنے آئے پڑھتے ہیں مل کے اس آیت میں تین مسائل ہیں مسئلہ نمبر ایک فمن جا کا فیا یعنی اے محمد جو شخص آپ سے جھگڑا کرے فیا یعنی حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ اسپیسیفکلی نساراس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں پہلا ہی ہو گیا میں نے کہا نا خدا کے بارے میں اور کچھ نہیں مسئلہ نمبر دو یاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی علامت میں سے ہے کیونکہ آپ نے انہیں مباہلے کی دعوت دی کس کی دعوت دی مباہلے کی دعوت دی اسے تو کوئی انکار کر دیا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے چلو آگے چلتے ہیں تین بہت سے علماء سے کہا ہے کہ حضور نبی کی کا مباہلے کے وقت امام حسن و حسین کے بارے میں یہ کول ہے تینوں مسئلے پڑھ دیے میں نے کوئی بھی اس کو جنیرک سٹیٹمنٹ میں نہیں لیتا آپ نے کہا ہے کہ جنیرک ہے اب مجھے بتائیں کہ یہ جنیرک ہے سر میں نے آپ نے مجھے کیا بولا تھا اللہ پہ جھوٹوں کی لانت کون نہیں جانتا ہے یہ سارے ہاں۔ مسلمان بولتے ہیں سارے لوگ جانتے ہیں جی، اس جی، چیز کو جی، آپ کیوں نہیں اٹھاتے جا کے بہت ہی عام فہم سی بات ہے جی جی اب یہ دیکھیں اب میں عام فہم سی بات آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے لیے ہاں۔ آپ کے اسکالرس کیا کر رہے ہیں آپ کے اسلامک شرح کے اندر ایک خاص چیز ہے جسے کہتے ہیں کتمان کتمان اچھا۔ کی ٹرانسلیشن پڑھیں اس کو پورے کانٹیکس میں اچھا یہ بھی ڈیڈیوس کرتے ہیں سارے لا ایسے ہی ڈیڈیوس کرتے ہیں کافی لاز بنتے ہیں can you please hold your horses this is called a mission and kitman یہ ایک deception islamic doctrine of deception کی ایک قسم ہے کوئی deception نہیں ہے آپ جو ہے پورشن آف ورس کے اوپر کام کرو فار ایگزامپل پانچ بتیس کو جب پریزنٹ کرتے ہو او مسلمانوں کو کہا گیا تھا ایک انسانیت کو مارا تو ساری انسانیت کو مار دیا یہ مسلمانوں کو کہا ہی نہیں گیا یہ آپ آیت کے بیچ میں سے نکال رہے ہو یہ تو بنی اسرائیل کو کہا گیا یہ تو بنی اسرائیل کو کہا گیا تو بیسیکلی یو آر لوزنگ قانون سمجھانے کے لیے بات آ گئی نا اسے حکمت ملی نا اچھا، لوگوں کو اب اب آ ہاں؟ اچھا اب آ اب جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لانت ہے نا بالکل ہے آپ 110% یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لانت ہے بالکل ہے اس بات سے مکریں گے تو نہیں نہیں مکروں گا اگر مکرے تو مکرا تو کیا ہوا ظاہر مجھے گناہ ہوگا اس کے لیے ذمہ دار ہوں گا نہیں نہیں ذمہ دار کی بات نہیں یہ ذمہ دار ذمہ دار آپ لوگوں نے کبھی ہونا ہی نہیں کیونکہ اللہ آپ کو جھوٹ بولنے کی پرمیشن دیتا ہے غیر مسلموں سے مجھے اس بات کی پتہ ہے لہٰذا مجھے بتائیں اگر مکرے تو کیا کریں تو کیا ہوا اگر میں آپ کو قرآن سے دکھاؤں ہاں، اگر میں ہاں۔ آپ کو قرآن میں سے دکھاؤں ہاں۔ کہ آپ کے پاس جھوٹ بولنے کی اجازت ہے ایکسپلسٹ ہاں، دکھاؤ کوئی بڑا چیز داؤ پر لگاؤ تو پھر دکھلا دیتے ہیں یار کیا داؤ ارے یار ہمیں معلوم ہے جب تک جان پہ نہ بنائے تب تک جھوٹ بول سکتے اپنی جان بچانے کو کیوں نہیں ہے وہ تقی ایکسیپشن سے تو نہیں ہوتے جو تم نے ابھی جو تم نے آیت دی مجھے اس آیت کے اندر تو تمام جھوٹوں پہ لانت ہے وہاں پہ نہیں وہاں پہ اللہ نے لکھا ایکسیپٹ اللہ نے پرمیشن دیا ہے نا جان بچانے کے لیے نہیں وہاں پہ اللہ نے لکھا ایکسپٹ ایکسپشن ہی تو دیا ہے کہاں پہ دیا ہے اس آیت میں تو نہیں نہ دیا اس آیت میں لگا جان بچانے کو تو سور بھی کھا سکتے ہیں شراب بھی پی سکتے ہیں جو آیت جان بچانے کو انسان اپنی جان بچانے کو شریعت میں ہی ہے جب جان پہ بنائے تو کلمہ غلط کلمہ بھی بول سکتا ہے ارے کلمہ کلمہ بھی بول سکتا ہے کہ بات نہیں اس نے محمد کو گالیاں نکالی ہیں امار نے محمد کو گالیاں نکالیں گے دکھاؤں دکھاؤں کہ نے محمد کو گالیاں نکالی ہیں یہ ٹاپک سمجھ نہیں آیا کہ گالیاں نکالا یہ باتوں کی ہو رہی تھی یہ گالیاں والی بات کہاں سے آ گئی ابھی تم نے مجھے بولا ہاں۔ جو ہے وہ اسلامک ڈاکٹر ٹھیک ہے بالکل ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ تکیے کے اندر میں محمد کو گالیاں نکال سکتا ہوں نہیں نکال سکتے نہیں نکال سکتا ہوں ساحل صاحب انہوں نے کیا کہا ہے تکیے میں بھی میں گالیاں نہیں نکال سکتا ہوں گالی دیں تو منع ہے حرام ہے بالکل اور اگر ہم دکھا دیں تو کیا دکھاؤ گے اگر ہم دکھا دیں اس کی دلیل دے دینا یہ کہ نہیں نکال سکتے ارے بھائی گالی دینا منع ہے یار کہاں کہاں بات کو کہاں کہاں سے گھما رہا سیدھی سی بات ہے جھوٹوں پہ لانت ہے جھوٹ نہیں بولتے لیکن ایکسیپشن ہاں پہ تقیہ تب پہ جب جان پہ بنائے تو تقیہ کر سکتے ہیں جان پہ ہے تو آدمی جان بچانے کو ہاں تو جان بچانے کے لئے جان دے سکتے جان بچانے کو آدمی حرام کھا بھی سکتا ہے کلمات بھی بول سکتا ہے ٹھیک ہے اس اسے گالی دے سکتا ہے نا تو گالی نہیں دے سکتا ارے یار پھر وہی بات تو اس کا ایکسپشن بتا دو کہ گالی نہیں دے سکتا ہے ارے گالی کا نہیں ہے یار گالی منع ہے کہاں سے گالی کے بارے کوئی ایسا ہی نہیں آیا بتاؤ نا کہاں لکھا جان بچانے کے لیے اگر گالی دینا ہی پڑے جان بچانے کے لیے گالی دینا ہی پڑے تو جان بچانے کے لیے تو جائز ہو گیا نا پھر چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں ہاں چلو بھائی کلمات بھی بول سکتے ہیں بھائی جے شری رام جے شری رام بتا ابو جان پہچانے کو جے شری رام ہندو مسلمان میں رائٹ ہو گیا ٹھیک ہے ابو عبیدہ بن محمد بن امار سے یہ روایت ہے کہ یہ آیت یہ کون سی حدیث ہے کہاں کی حدیث ہے یہ امام سایوتی اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس کا گریڈ کیا حسن ہے صحیح ہے کیسی ہے حدیث صحیح ہے حاکم نے بھی اسے صحیح کہا ہے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ امار بن یاسر کو مشرقین نے پکڑ لیا اور ان کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبا کلمات نہیں کہے محمد کو گالیاں نہیں نکالی یہ اچھے شوگر انداز میں کہہ رہے ہیں اور ان کے بتوں کو خیر کے ساتھ ذکر نہیں کیا پھر انہوں نے امار ہاں۔ کو چھوڑ دیا جب وہ رسول ہاں۔ اللہ کے پاس آئے تو عرض کیا میں نے آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے ہیں میں نے آپ کو ہاں۔ گالیاں دی ہیں اور ان کے بتوں کا خیر کے ساتھ ذکر کیا ہے اب کیا حکم ہے آپ سر سر فرمایا اس وقت تیرے دل کی کیفیت کیا تھی عرض کیا میرا دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ فرمایا وہ کہا دوبارہ بھی ایسی بات میں مجبور کریں تو تم ایسا ہی کہہ دینا گالیاں دے دینا میرے کو چلو ٹھیک ہے ہاں چلو ٹھیک ہے اگر یہ حدیث ہے تو بالکل مانتا ہوں میں تو پھر اللہ کا قرض کیوں نہیں ہے یہاں پہ ایکسیپشن ہے رسول اللہ نے یہ بتا دی کہ ٹھیک ہے جان بچانے کو بتا دو ابھی آیت نہیں آئی ہوئی ابھی امار نے جب ہاں۔ گالیاں دی تو اس کے بعد آئی ہے یہ آیت اچھا یہ آیت آئی ہے امار کے لیے جب اس نے محمد کو گالیاں دی ہیں اس کے بعد آئی ہے اس سے پہلے تو آپ والی آیت چل رہی ہے جھوٹوں پہ لانت میں سمجھے یہ کیا کون سی آیت آئی ہے کس کے بعد ابھی جو آیت جھوٹوں پہ لانت والی ہاں، ہاں۔ ابھی تو وہ چل رہی تھی ہاں وہ تو چل ہی رہی تھی ہاں جھوٹوں پہ لانت ہے ہاں، ارے بھائی جھوٹ جو بولتے ہیں خاص کر بولتے ہیں اتنی سمپل سی اچھا اتنی سمپل سی بات ہے آپ کسی جائیداد کے لیے پیسے کے لیے فتنہ کے لیے جھوٹ بولتے ہو اپنے نفس کے لیے جھوٹ بولتے ہو تو لانت ہے ہیلو راکٹ سائنس دان راکٹ سائنس دان یہ بات نہیں ہو رہی ابھی تم نے مجھے بولا تم نے ہاں۔ مجھے جو آیت دی وہ کس چیز کی دی تھی تم نے مجھے آیت دی تھی کہ مباہلے کی آیت کو تم بنا رہے تھے یہاں بیٹھ کے وہ آیت کو میں جس سے شریعت نکلتی جیسے شراب نکلتی میں نے آپ کو کہا تھا دنیا کی کوئی سی بھی تفسیر بتا دو میں نے موبائل آیت ہے جنیرک سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس کی میں نے تینوں بتا دی جب وہ جنیرک سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو ہاؤ کین یو سی بھائی تم نے صرف تفسیر ہے بھائی وہ صرف تفسیر ہے وہ صرف تفسیر ہے تو تفسیر ایسا معاملہ تھا یہ ہوا تھا اسے شریع جو اسے شریعت جو بنائیں گے اس کی الگ ہوتی فقہ کی پھر پہ فقہ بنتا ہے کہ لعنت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بہترین اب اگیا فقہ پہ ساحل اب میں سے بیک سٹیج کر رہا ہوں اب اس کو فقہ یاد آ گئی ہے ساحل چلو بھائی غنیمت ہے کہ آئی تو صحیح میں نے کیا کہا تھا eventually you have to go to فقہ بیکاز اسلام میں قران اینڈ حدیث are incomplete there are deep holes in the middle you can not comprehended you have to go to فکا اور میں صبح سے فکا دکھا رہا ہوں اور اب جب میں فکا دکھا رہا ہوں اور یہ فکا سے مجھے قرآن پہ لے کے گیا اور پھر قرآن سے دوبارہ حدیث پہ تفسیر پہ اور پھر اب آیا فکا پہ اور جب میں فکا میں دکھا رہا ہوں کہ جھوٹ بولنے کی ایکسپشن دے رہے ہیں فکا کے اندر تو نہیں ماننا تو نہیں ماننا سرکل پورا ہو گیا اب اس نے خود منہ سے کہہ دیا ڈوڈ <laughs> میں بول بول کے کہہ چکا ہوں یہ لوگ سارے جھوٹ بولتے ہیں یہ پاکستانی بندہ ہے اس نے منہ سے کہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ڈنگر کو نہ پتا ہو کہ فکا کیا ہے اور فکے کے بغیر اسلام چل نہیں سکتا جھوٹ بولتے ہیں میرے سامنے آ کے اتنے جھوٹے ہو اور یہی تو میرا ٹاپک ہے thank you so very much you proved my topic right ختم ٹاٹا اور bye bye oh my goodness lloyd dijon come on brother come up come up if you if you can if you have time you can come up but basically we are speaking in urdu so you probably won't be able to comprehend it much by the way guys lloyd dijon ye sharia mein agar koi bhi cheez aapko janni hai سمجھنی ہے تو لوئڈ ڈیجونگ کے چینل کے اوپر جائیے اس نے شریعہ کو بہت اچھے طریقے سے فک کو بہت اچھے طریقے سے ہر ایسپیکٹ سے کلین بولڈ کیا ہوا ہے میرے انگلش چینل پہ لائٹ کو میں نے تین چار دفعہ بلایا ہوا ہے اور لائٹ کی کچھ ویڈیوز ہیں میری انگلش چینل پہ ادروائز اگر آپ نے اس کے اپنے چینل پہ جانا ہے لائٹ ڈیجونگ تو آپ اس کے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس نے بہت اچھے طریقے سے ہر لحاظ سے کلین بولڈ کیا ہوا ہے مسلح اس سے ڈرتے ہیں شریا کے اوپر اور یہ بات سے شریا پہ کرتا ہے تو لائٹ ڈیجونگ آلریڈی جو ہے وہ لائف چیٹ میں موجود ہے یہ یہ اس کا نام ہے please subscribe to his channel اگر آپ لوگوں نے شریعہ کو ڈیپلی اسٹڈی کرنا ہے تو لائڈ ڈیجونگ سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو شریا کوئی نہیں بتا سکتا فک اور شریعہ میں لوئڈ ڈیجونگ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے like he is the game over تو یہ جناب ہمارے انسان جی تھے جو کہ جن کی گیم وج گئی ہے انفارچونیٹلی سہل صاحب تو سپر چیٹ لے لیں پھر آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ دو اور بندے لیکن سپر چیٹ کی بات کرتے ہیں thank you Lloyd DeJong and لیٹ سی عبید صاحب ساجد بھائی آپ لیں گے سپر چیٹس میں تھوڑا سا سانس لے لوں تھوڑی دیر کے لیے میں موبائل سے ہوں میں میں لیتا ہوں میں بھی موبائل سے ہوں لیکن میں لیتا ہوں اوکے اوکے ایک سین ہمارے ساتھ لائیڈ آ چکے ہیں Lloyd welcome brother how are you thank you very well thank you you can Lloyd we have from Pakistan right now and they are mostly me داڈ سوٹ میک یو ماڈوریٹر چینلڈ دی جانگ can not speak Urdu obviously but when it comes to memorising شریا دیر ہو کینٹر نے اس کو پہلے بھی بلایا تھا اپنے چینل کے اوپر تین چار دفعہ انگلش چینل پہ میرے آ چکا ہے but back he speaks only English so I do not unite him انائی اردو چینل کیونکہ ہز لمیٹیشن ہے اس چیز کے اندر لیکن اینی بڑی ہو کین انڈرسٹینڈ انگلش اور وہ شریعہ کو مزید اندر سے جاننا چاہتا ہے اس کو لائٹ ڈی جانگ کے چینل پہ جانا چاہیے light you are a moderator اپنے please send your channel link over there تو جتنے بھی لوگ شریعہ کو جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں وہ لائٹ ڈی جانگ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور جائیں man this guy is demolishing Islam like Thanks, man. Dry leaves who fly in the wind. so, Laid, ہم آج بات کر رہے تھے sorry I'm in a hotel, so my internet connection is not so great. I'm traveling this weekend. Oh, no worries, brother. You don't have to stay here. Just send your channel link as well whenever you can. Uh, and uh, let's see. Bomb شریا کے تھرو ہر بندے کی اپنی کچھ اسپیشلٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے لائڈ کی اسپیشلٹی قرآن حدیث نہیں ہے وہ شریا سے چلاتا ہے اور شریعہ کو اگر سمجھنا ہے کبھی بھی اور کوئی بھی شریا سے ریلیٹڈ کوشچن ہے آپ کو go to Lloyd channel he will give you ample information and ample proof that you will not be able to reject his evidence and proof کوئی اسلامک اسکالر انڈیا پاکستان میں رہتا ہوا اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا ہل سائڈ کہہ رہے ہیں love you brother Lloyd God bless you thank you so very much hill side ji اور ہمارے پاس ہیں پرتیپ سنگھ جی کہہ رہے ہیں آپ کو روز سنتا ہوں سر تسی ہی تسی ہی ہو کن کو کہہ رہے ہیں یار آپ پرتیپ جی بغیر thank you so very much okay Sahil for you as well brother if you ever want a reference on a sharia یار لائٹ ڈی جاؤں از دا گائے شور شور جی۔ بھائی اگر آپ تھوڑا سا میرا ہیلپ کر دیں کچھ یہ ریڈ ہاں، کرنے ہاں، میں لگاؤ لگاؤ میں میں پہ پڑھتا ہوں ذرا پانی شانی اپنے لے لے ہوں میرا گلا بہت خشک ہاں۔ ہو گیا تو تو hi hi hi light light light کر میں میں کروں گا پانی کے جاؤں گا مجھے ذرا دوسرے کیونکہ میں یہ موبائل سے کنیکٹڈ ہوں نا دوسرے والے موبائل سے ایک منٹ میں وہ اپنے دوسرے والے موبائل پہ بھی آتا ہوں رک جاؤ صرف پانچ سیکنڈ دو sure sure take you time چلے تھینک یو جی پرتاپ سنگھ جی بہت بہت شکریہ اپریشیٹ اور پھر ہمارے پاس آئے ہیں پب جی سنی دیول وہ کہہ رہے ہیں جب پچھواڑے میں نہیں تھا جب پچھواڑے میں نہیں تھا گودا تو میدان میں کیوں کودا بے ہودا ٹھیک ہو گیا اور لائٹ جی جانگ سب کو تھینک یو کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے سڈنلی ان کو سبسکرائب کیا ہے اور thank you light you you deserve it my friend you deserve it اچھا ایڈم اور دو دو سائیڈ ایک کو بند کرتے ہیں اوکے ایک کو میوٹ کر نیچے لے لو کس والے کو کس والے کو اور نہیں جو میوٹ تھا وہ والے کو نیچے لینا تھا ہاں جی، یہ والا ٹھیک ہے اوپر یا دوسرا والا ٹھیک ہے اوپر ساحل کے پیجامے کا ناڑا کہہ رہے ہیں میری دنیا تو ساحل کے چاروں طرف گھومتی ہے <laughs> او بھائی کیا یار لیکن کل والا مسا تھا ساحل بھائی کہ ہاں۔ میری عزت آپ کے ہاتھوں ہے <laughs> آج ہے میری دنیا تو ساحل کے چاروں طرف گھومتی ہے <laughs> صحیح ہے اچھا ان کے بہت سارے سپر چیٹس ہیں کنٹینیوسلی کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں جو غصے میں بھی ادھر ادھر نہیں جا سکتا انکور چیٹے ہیلو ایڈم برو ساحل کے پیٹ سے ہیلو بول رہا ہوں بھائی لٹک کے کچھ اور چیز کا دیدار نہ کرنا ٹھیک ہے ہولا لولا کہہ رہے Adam I am sending you revolution do برا برا برا برا برا دو برا برا برا برا برا تھینک یو ہولا لولا صاحب پبجی کہہ رہے امی اور جاہل میں کیا فرق ہوتا ہے یہ تو یار اس پہ ایک پوری سٹریم کی ہے ایڈم نے لالا جی نے جب اسٹریم کی اس میں امی کو پیگن ثابت کیا ہے آپ ضرور دیکھیں اس کو بی ڈی بھائی کہہ رہا ہے good night remaining stream I watch tomorrow یا تم نے گڈ نائٹ کرنے کے باوجود میرے کو تم کمنٹ میں دیکھے سو جاؤ ابھی لال ٹوپی کہہ رہے پاپا رنجیت رنجیت ٹائپ ایگزامپل ہی لے کے آئے کیا بات ہے دیوشیش کہہ رہے ایڈم بھائی آپ میرے نام کا بینڈ وجہ دیتے ہو ہر بار یار اسی لیے بول رہا ہوں اس کو یہ کر دو انسٹار کر دو ارے آپ نے نہیں کیا ایک سیکنڈ یہ موبائل سے نہیں ہو رہا ہے اوکے عبید پجامہ عبید جارج سے ہٹاؤ پجامہ okay PUBG B D بھائی لال ٹوپی جی جی ہٹا دیا ابھی آپ انسٹار کرتے جاتا ہوں میں ریڈ کرتے جی، جاتا ہوں جی یہ لے لیا میں نے دیوشیش والا اوکے اللہ گز ابیوزنگ ہم ابیوزنگ گاڈ کہہ رہے ہیں سیکر جو ہے پتا نہیں کیا ہے ایک عزت دار لیڈی کو کس پروسیس سے لونڈی بناتے اس کے لیے اس کے اوپر جیسا کہ میں نے کہا اس کے اوپر میں کمپلیٹ سٹریم کروں گا ضرور بی ڈی کہہ رہا ہے ڈیئر پاکستانی مومن it's not right time to fight for Islam it's time to run for atta good one M S بھائی کہہ رہے ہیں what is the lie call to bring some one in Islam کسی بھی طریقے سے آپ لائی کر سکتے میں نے دکھایا تھا ابھی نہیں وہ نام پوچھ رہا ہے وہ مطلب جو تم نے اتنے سارے حیال حیال ہاں، حیال کتاب کچھ بھی یوز کر سکتے ہو آپ کتاب بھی یوز کر سکتے ہو کیوں آپ نے جو اسے قرآن کی آیتیں دینی ہے وہ آدھی آدھی دینی ہے حیال بھی کر سکتے ہو کتاب بھی کر سکتے ہو توریا بھی کر سکتے ہو اٹ ڈیپینڈس کس وقت آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے these are all the tool of lying that you have in Islam جو آپ کو دیے گئے بی ڈی کہہ رہا ہے انسان تیری بیٹی کو پٹانے کے لیے جھوٹ کا مومن بن جاؤں چلے گا <laughs> ڈریم گرل کہہ رہی ہیں ایڈم سر کل ساحل سر بول رہے تھے کہ وہ اب فیس کور کر کے آئیں گے مجھے لگتا ہے ساحل سر نے اپنا فیس ریپیئر کروا کرائلا تھے کرائلا ہے بولے تو ساحل سر نے اپنے فیس کی کاسمیٹک سرجری کروا کے فیس کروا دیا چینج کروا دیا یار ابھی پوری اسکیم جو ہے نا یہیں پہ بتا دو نہیں نہیں مجھے جو معلوم ہے جہاں تک بہت بہت نیمو پٹاٹو جیسا نیموشن on a I am I am hypocrisy and hypocrisy thank you so much یار میں کوشش کروں گا جے سائی دیپک سے اگر کچھ کانٹیکٹ بنتا ہے تو کبھی میں بلاؤں گا بے شک بہار والے بابا جی کہہ رہے ہیں دماغ لگاتے بھائی چاچا چودھری کہہ رہے مومنوں پہلے تو آپ کو گھبرانا نہیں ہے الحمد للہ جام چین جی کہہ رہے ہیں تو مجھے مان لے میں سچ ہوں اور میں ہوں اللہ <laughs> ایک ہی موویز ایڈم بھائی کچھ دن پہلے آپ لٹکت پٹکت مٹکو جیسا کچھ بار بار بول رہے تھے وہ کیا ہے کیا بولا لٹکٹ پٹکٹ مٹکو یہ کبھی بولا تھا تو نے میں نے تو کبھی نہیں بولا تھا بھائی ان کو سنا دیا ہوگا <laughs> لال ٹوپی کہہ رہے ہیں محمد وقاص خان کون is he the same pakistani doctor who came to discuss embryology reproduction for 5 minutes just before his operation نہیں نہیں یہ الگ ہے بھائی <laughs> دوسرا تھا کرنسی بلاگر کے لیے you guys are doing a great job all the best love from Hyderabad Telangana India thank you بھائی آپ کا سپر چیٹ آ گیا وہ پہلے والا بھی تھینک یو سو مچ محمد موسا کہہ رہے ہیں ساحل بھائی سلام ساحل بھائی آپ کا اسٹریم کب ہے ٹیوزڈے کو ہوگا سر ابھی ٹیوزڈے نتین گر کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں بولتا کہ خدا گاڈ بھگوان ہے یا نہیں پر جو انسان اچھے راستے پہ ہے اور اس دنیا کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ کاسمک پاور اور انرجی ہمیشہ ساتھ ہے چلتے رہو I am also with you thank you بھائی تھینک یو سو جی کی جی آر جی eighty dollar Australian dollar thank you so much for the contribution thank you یہ صاحب اسپیشل آسٹریلیا سے سن رہے ہیں ہمیں اور ایٹی آسٹریلین ڈالر کا سپورٹ سکر دیا ہے بہت بہت دھنیہ واد نامی کا فکر ہے ایڈم سر 2247 اور 325 واز ویری انٹرسٹنگ اس پر سٹریم بناؤ کبھی ضرور بنا لیں گے سر دیکھیں سر اب آپ لوگ اتنا کچھ بتاتے جاتے ہیں ہمیں ہم کس کس پہ سٹریم بنائیں اور کس کس پہ نہ بنائیں ٹھیک ہے نا تو اٹ ٹیک سم ٹائم لیکن ہے نا ہم بیٹھے ہوئے ہیں جب تک بیٹھے ہوئے ہم لوگ کرتے رہیں ابھی زندہ ہے ابھی تو بہت کچھ کور کرنا ہے یار ابھی تو آغاز محبت کی ہے سر جیم چند جی بہت بہت شکریہ ساحل بھائی کی سواگت ساجد بھائی بھائی بہار والے بابا جی انہوں نے اپنا نام قوالی منڈلی کا سٹیج اینکر ہے وکاس انہوں نے نام کیا ایلو ایلو بھی لگا دیا نیمو پٹیٹو جی ویرے میں تیرے نال گل کرنی کافی کنفیوژنز نے دوستاں کرے کر کے ہوں کنجرا آپ آ پڑ لئی کہ لکھیا میں جے کسی ہوڑ تو پڑھیا پھر ویکھی ارے میں نہیں پڑھ سکتا تو انگریزی جی، پنجابی لکھ رہے ہیں میں کیویں پڑھاں گا شکر کر ساحل نے پڑھ لیا تے شکر کرتے سپر چیٹ پڑے گی نہیں تے اسی پنجابی لی سپر چیٹ نو تے اونجی ید ید کے راہ دینے ہیں تے بڑی میر بنی تیری سپر چیٹ آپاں پار لئی ہے شکر کر سائی لاتے ہیں گا سی کہ پڑیا گئی ہے پر تیرے نال گال کران گے پاں نون مسلم سٹریم ہے تے ڈونٹ وری ایس ہفتے نون مسلم سٹریم ہوئے گی ترود بھائی ساحل کہیں پروفیٹ یوسف تو نہیں بن گئے آل ہے سی ایم جیس ڈیلیوریز واچنگلس no the mental who is still adored by Mormons. نہیں نہیں انڈ نہیں مانتے ہے اللہ کا ولی بھی بول دیتے اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کتاب میں کیا گند لکھا ہے وہ لوگوں کو پتا رہنا چاہیے Adam by trying trying to to to to to bring bring bring CP CP CP CP. on on your your channel. channel. channel. Try do not go anybody's So it's almost impossible بتلایا جاتا ہے کہ وہ ٹوپیاں سی کر کے گزارا کرتے تھے بیت المال سے ایک پیسہ بھی نہیں لیتے تھے یار چوٹ سے چوٹ ہی لے آیا کدی سی گل نہ آیا کر بات سمجھ نہیں آئی لیکن پنجابی سن کے اچھا لگا سیم ٹو یوح انڈین کہہ رہی ہے پاکستان دین اللہ اکبر پاکستان نو آٹا ہو اکبر او مائی گاڈ میور فاطمہ کا پڑوسی کہہ رہے جو نہیں ہے اس کا ریفرنس کیسا دکھایا ایڈم بھائی گڈ ون <laughs> یہ اس کے بارے میں کہہ رہا تھا ہم نے جی جاب میڈم بھائی وایو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی لائک سیریسلی وائی یو پوترا اگر آپ کو سمجھ لگ گئی تو مجھے بھی بتانا لیکن یہ میرے کو بھی سمجھ نہیں آتی Raptor Jet, who is Amir Hug? Is he a preacher? By the way, simple question. Are SRK, Amir and Salman and other actors Momin as per Quran? No way, bhai, no way. اور ہاگ کچھ بھی نہیں ہے مومن کو چھوڑ دو they are not Muslims also yeah. اور یہ عامر حق تو کچھ بھی نہیں ہے بیچارہ کل کا بچہ ہے آتا نہیں ہے رنڈی کھانا لگائے رکھتا ہے اپنے چینل پہ میرا نام لے لے کے تو اس نے اپنے بچے بھیجے ہوتے ہیں جگہ جگہ تو اسی لیے تو میں نے ایکسپوز کر دیا نا اس کو اسی لیے تو میں نے وہ ایک پوسٹ بنائی تھی اسی وجہ سے بنائی تھی تاکہ جتنے بھی کبوتر باز ہیں نا ان کی اوقات ان کو سمجھ آ جائے ربو جی آپ کے کانٹریبیوشن کا بہت شکریہ مسٹر گاندھی کہہ رہے dead prophets part content medicine like spit good one شر البریہ کہہ رہے مجال ہے کہ یہ لوگ اسلام پہ ڈسکشن کرے وہ بھاگ رہے تھے نا لیفٹ رائٹ ارے بیڈی بھائی بیڈی 6000 rupees thank you so much بیڈی تھینکس لاٹ بیڈی بھائی لالا جی یہ مومن اینیملز کو خود کی بکس کا گھنٹہ نہیں پتا کرسچینٹی ہندوازم کے آرٹیکل پڑھ کے آ جاتے ہیں ڈیپینڈ کرنے اسلام کو کو خود کی اسلام پہلے سمجھنا چاہیے یا تو ہمارے جیسے اوپن مائنڈڈ رہنا چاہیے کوئی سکھا رہا ہے تو سیکھنا چاہیے میں تو لالا دیکھتے دیکھتے پھٹ جاتا ہوں <laughs> مت بھائی <laughs> بھائی بیری بہت بہت دھنیہ باجپائی کرے اگر کوئی عورت کسی مومن کا مرڈر کر دے تو کیا وہ مومن جنت جائے گا یا جہنم پلیز ایکسپلین مومن جنت جائے گا کیونکہ اس کا قتل کافر ہند کرے لالا جی فور ورڈ میں ورلڈ کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے I S L A M یہ تو پانچ ورڈ ہو گئے یار پانچ لیٹرز اچھا فور ورڈ میں بولنا ہے اسلام مجھے ایک ورڈ میں بول دیا بھائی میں نے تو ایک ورڈ میں بول دیا اسلام دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اسلام پلیز کنٹینیو سر کرے کیا کیا دیکھنے کو مل رہا ہے بیٹی کو ٹھوکا خالہ کو ٹھوکا اور کس کس کو ٹھوکا پھر جھوٹ کو ٹھوکا پھر دین سچا کر سچا کل ہے سچا کیسے ان ریالٹی بات تو ٹھیک ہے جھوٹ کی اتنی بڑی ڈاکٹرن دے کے تو سچا دین کیسے ہو گیا یار this is how stupid nemo potato nemo potato بہت شکریہ سر آپ کا ودیا دھر موٹے جی بہت شکریہ آپ کے کنٹریبیوشن کا thanks a lot thanks a lot do do you know, know I not ساج بھائی نے کل جو کچھ بتایا تھا اجماع قیاس ویڈی بھائی بھائی آپ گریٹ چلتا ہے ارے ہاں، ہاں، کیا کیا جا سکتا ہے سر ودیا در موٹے کہہ رہے ہیں Adam sir and Sahil sir you guys are rocks you all are doing very good job appreciate God bless you I am watching most of your videos thank you بھائی بہت بہت شکریہ absolutely thank you so very much کافر ہند Lala ji answer is Allah is secular God absolutely not Allah is a secular God not a secular God because I know you are in a in a in a hotel room and you are traveling so you don't have to stay here because we are speaking in Urdu so if you want to deliver something say something now is the time and Shivaji please send the Lloyd de Jong's channel once again in the live chat so anybody who has not subscribed they can subscribe Lloyd de Jong the mic is yours sir oh no that's it thank you very much for promoting the channel so and um yeah and, and thank you for using the material i, I saw that you know I'm, light جگ کا چینل شوا نے دوبارہ سے سینڈ کر دی ہے جس بھی بندے کو شریا شرا فکا کے اوپر ریفرنسز لینے ہیں لائٹ ڈیجونگ is the best source of information on YouTube world آپ کو ساری کی ساری ریسرچ اس نے کر دی ہوئی ہے اور وہ آپ کو ریسرچ کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ دکھا رہا ہے تو you will have the information in a concise manner in a single stream okay he not want to talk پھر بھی یہ بھائی بیٹھے تو بھائی جان ہم نے آج جو آپ لوگوں کو چیزیں دکھائیں بہت ساری چیزیں تھیں جو میں بڑی جلدی جلدی میں آپ لوگوں کو کر گیا لیکن ایک جو چیز جو آپ لوگوں کے سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں ڈسیپشن اینڈ ڈسیٹ اتنے اچھے طریقے سے دکھائی گئی ہوئی ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے انکار کر سکیں اسلام میں جو قرآن ہے وہ آپ کو صرف بیسک باتیں دیتا ہے وہ آپ کو ڈیٹیل نہیں بتاتا کہ کس جگہ پہ کس طریقے سے جھوٹ بولنا ہے ڈیٹیل کے لیے آپ کو فک فک اور اور شرح شرح کے کے اندر اندر جانا ضروری ہو جاتا ہے لیکن جانے سے آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ جو چیزیں جو وہاں پہ سنگل ورڈ کے اندر بیان کر دی گئی ہیں اس سنگل ورڈ والی چیز کو آپ کس طریقے سے آگے انہینس کر کے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو احیائی العلماء کی کچھ ورسز دکھاتا ہوں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں احیائی العلماء کے والیوم نمبر ٹو کے اندر امام غزالی کیا فرماتے ہیں امام غزالی کوئی چھوٹے بندے نہیں ہیں یہ مسلمان جب آتے ہیں تو جان بوجھ کے ان کو ذلیل کر کے یعنی ان کی باتوں کو انکار کرنے کے لیے کرتے ہیں لیٹ می گو بیک دیکھیے گا احیاء العلوم الدین ہوگا نا علوم الدین یس سوری مائی بیڈ احیاء العلوم الدین امام غزالی کی کتاب ہے یہ اس کا والیوم نمبر ٹو ہے میں اس کے اندر آپ کو کچھ چیزیں دکھاتا ہوں یہ ہم پیج نمبر 122 کے اندر جا رہے ہیں میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں کہ ڈسیٹ بائی سائلنس کسے کہتے ہیں یہ دیکھیے گا جو میں نے آپ کو بائی سائلنس کہا تھا جو کہ کتاب ہے ٹھیک ہے یا توریا ہے اس کو اگر ہم ایکسپلین کریں تو وہ یہ اس کو کس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں یہاں پہ یہ ورڈ نہیں دے رہے اس کا مگر ایکسپلین کر رہے ہیں حدیثوں کے روح سے the prophet said if a man keeps the guilt of a Muslim secret کیا مطلب ہے guilt of a Muslim secret آگے بڑھتے ہیں Allah will keep his guilt secret both in this world and the next world so ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی غلطیوں کو چھپا کے رکھنا ہے ایک مسلمان ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ شراب پیتا ہے اس کو چھپا کے رکھو مت بتاؤ مت بتاؤ he also said if a man keeps the sin of a man secret in this world Allah will keep the man sins in the day of resurrection یہ یہ یہ دیکھیں جب نے نے بتایا محمد کو صحیح بخاری کی حدیث ہے ہے کہ میں زنا کیا اگر تو مجھے نہ بتاتا تو یہ بہتر ہوتا تیرے لیے حضرت ابو ابو بکر بکر کہتا ہے میں جب کسی کو شراب کر رولر آپ تو رولر ہو بھائی یو ہیو گوٹ فریڈم ہے کیونکہ ایک بندے نے دیکھا ہے اور اس نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے مت ایکسپوز کرو rather you are to suffer punishment for this slander تم نے سلنڈر کی ہے کہ اس کی غلطیاں بتا دی یہ حدیث ہے بھائی کتمان سے کام لینا ہے کتمان سے کام لینا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں امام غزالی کہہ رہے ہیں بھائی میں کہہ رہا ہوں یہ دیکھیے گا دوبارہ سے کتمان کسے کہتے ہیں میں نے کہا تھا جو جو چیزیں میں دکھا رہا ہوں اس کو میں آپ کو حدیثوں سے اور ڈفرنٹ بک سے ڈسیڈ بائی سائلنسنگ اور امیٹنگ ڈسیڈ بائی ایمبیگوٹی اور لائنگ مسلمانوں نے آپس میں بھی کرنا ہے صرف نان مسلموں کے ساتھ نہیں ہے آپس میں بھی ہے اللہ بھی چھپائے گا تمہارے سن یہ دیکھ لو اچھا جی آگے چلتے ہیں اگلے سفے پہ اگلی ٹائپ کی ڈسپشن دیکھتے ہیں سفا نمبر ایک سو اکیس میں آگے چلتے ہیں Abu Bakr said if I see anybody to commit prescribe defence I will not arrest him اگر میں کسی کو دیکھوں کوئی اوفینڈ کرتے ہوئے ایک گناہ کرتے ہوئے جس کی کوئی پرسکرائب پنشمنٹ بھی ہے میں اسے اریسٹ نہیں کروں گا nor I will tell anybody to arrest him اور نہ ہی میں کسی کو بتاؤں گا کہ اسے اریسٹ کرو till some person remains with him with me جب تک میرے ساتھ کوئی اور بندہ بھی اسے نہیں دیکھ لے گا تو بھائی اگر تم نے اکیلے دیکھا چھپا لو مت بتاؤ I was sitting number of کوڑے نہیں گئے کوڑے مارے گئے سیکرٹ نہ تو تم نے اسے اچھی تہذیب دی ہے نہ اس کو تم نے ٹریننگ دی ہے اور پلس تم نے اس کے گناہ کو چھپایا بھی نہیں وینسٹر ہی بتایا جائے گا کہ اس کو یعنی چھپا ہو اسلام آپ کو بتا رہا یہ اسلام آپ کو بتا رہا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو چھپاؤ کیوں کیونکہ محمد خود گناہوں میں ملوث تھا محمد کے سوابی گناہوں میں ملوث تھے ہر طرح کے برے کام کر رہے تھے ان کو برے کام کرنا ان کی گیم پلان تھی اگر وہ نہیں کریں گے بھائی تو کیسے ہوئے گی گیم تو لہذا محمد نے کہا مارو نہیں ارے چھپاؤ ہائڈ دیز تھنگز یہ دیکھیے اگلے سمے میں جاتے ہیں آپ کو ایک اور چیز دکھاتے ہیں the prophet said God will take a believer near him spread his mercy and keep his fault secret اللہ جو ہے وہ مومنوں کے گناہوں کو چھپائے گا on the day of resurrection کیونکہ اللہ کہتا ہے او میرے غلام I have kept it secret for you in the world and I wish to pardon you to the day کیونکہ اللہ کہتا ہے میں نے تیرے گناہوں کو اس دنیا میں چھپا دیا آجا تو یہ جنت میں داخل کر دوں یار ساحل کتنی اسٹوپڈیٹی ہے کہ لوگوں کے غلط کاموں کو چھپاؤ اور تو بھی اپنے غلط کام کر اسے چھپا کے رکھ کھلی آزادی exactly. چھپاؤ لیکن چھپا کے کر لو مت بتاؤ دنیا میں گناہ نہیں ملے گا اللہ تمہیں اللہ تمہارے گناہ چھپا رہے دا پروفیٹ سیٹ محمد نے کہا every person of my followers will be forgiven except who who is a person commits sin and then disclosed it. Muhammad نے کہا میری میری امت میں سے ہر بندے کو معاف کیا جا سکتا ہے مظہر کیوں کہ اس بندے نے پہلے گناہ کیا اس کو دکھا دیا دنیا کو محمد نے آلسو کہا person hear the news of the people secretly but dislike it molten brass will be put into his ear on the day of resurrection الحمدللہ الحمدللہ اچھا جی آگے چلتے ہیں آپ کو ایک اور کتمان دکھاتا ہوں میں بہت سارا کچھ ہے میں سارا پڑھ نہیں سکتا حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں a party of Jews came to prophet ایک پارٹی آئی جوس کی محمد کے پاس انہوں نے کہا سام آن یو السلام علیکم کے بغیر بجائے انہوں نے کہا علیکم ٹو یو جس کا مطلب ہے ڈیتھ اون پروفٹ یا Muhammad the prophet said on you too اور تمہارے اوپر بھی وعلیکم بس وعلیکم السلام نہیں کہا محمد محمد کہا وعلیکم حضرت عائشہ نے جب سنا تو انہوں نے کہا on you also death and the curse سام و لانا تمہارے اوپر the prophet said O Aisha God everything Hazrat Aisha said, have you not heard what they said? He also, she said, I also said on you too. <laughs> یہ کس رمزے میں آتا ہے یہ کس رمزے میں آتا ہے <laughs> دیکھو یہ کس کیٹیگری میں فٹ ہوتی ہے بات deceit by ambiguity ambiguous answer دے کے ڈسیڈ کرنا توریا کے رمزے میں آتا ہے توریا کے رمضے میں آتا ہے تو ابھی میں نے آپ کو احیاء العلماء دین کے تھرو آپ کو توریا بھی دکھایا کتمان بھی بھی دکھایا دکھایا تسیار اور حیال بھی دکھایا ایک ہی بک کے چار صفوں کے اندر میں نے آپ کو چاروں کے چاروں type of Islamic doctrine of deceit دکھا دی حدیثوں کی روح سے ثابت شدہ اس کے علاوہ میں نے آپ کو شرح اسلامیہ کے تھرو ڈسپشن کس طریقے سے شرح میں اجازت ہے اور کے کے اندر اس اوپر سارا کچھ لکھا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو ڈبیٹس کے اندر دکھا دیا فرسٹ 35-40 فورٹی منٹس کے اندر میں نے آپ کو کمپلیٹ پریزنٹیشن جلدی جلدی طریقے سے دکھائی تھی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے اور آپ لوگوں کے پاس سمری آ جائے سو so ناؤ آپ لوگوں کے پاس سمری بھی ہے آپ کے پاس رولنگس بھی ہے آپ کے پاس کو relation of these particular types of deception اور ان کے اگینسٹ احادیث کی روح سے جو ریفرنسز ہیں وہ بھی ہیں ہم یہ تمام کام صرف اور صرف سننا ڈاٹ کام اور ڈفرینٹ حدیثوں کے تھرو بھی کر سکتے تھے لیکن جب ایک کولیکٹیولی آپ کو سنگل بک سارا کچھ دے رہی ہے اور شرح دے رہی ہے اور فکر دے رہی ہے تو پھر میرے خیال میں کہ حدیثوں کے اندر جا کے اس کو دکھانے کی کوئی تک نہیں بنتی حالانکہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے یاد رکھیے گا تقیا تقیا تقیا جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ صرف اور صرف ایٹ دی ٹائم جس وقت آپ کی گردن پہ تلوار رکھی جا رہی ہے یا کن پٹی پہ بندوق رکھی جا رہی ہے یہ اس وقت کے لیے وہ جنیرک نہیں ہے مگر اسلام جو ہے آپ کو ایکسپلسٹ ڈاکٹرن دیتی ہے مختلف طریقے سے جھوٹ بولنے کے لیے میں نے آپ کو آج وہ ڈفرنٹ ڈاکٹرنس اور ان ڈاکٹرن کے اندر چھپے ہوئے ڈفرنٹ نام جو کہ یہ لوگ چھپا کے رکھتے ہیں اکثر بولتے نہیں ہیں لیکن آپ کو سکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو دکھائیں امید ہے آپ نے احسن اور اچھے طریقے سے اس کو یاد رکھا ہوگا نوٹس بنائے ہوں گے اگر نہیں بنائے تو آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ کے ہر چیز کے نوٹس بنا سکتے ہیں in a very very small time کے اندر یہ ساری انفارمیشن ہارڈلی ہی آپ کو کہیں سے ڈائریکٹلی ملے گی جو میں آپ کو یہاں پہ بیٹھے بیٹھے within four five hours دے دیے so try to use it اپنے گلی میں اپنے محلے میں اور ڈسیو مت ہوئیے گا کبھی کیونکہ اسلام صرف تقیہ نہیں دیتا جب مسلمان کہتے ہیں نا یہ تقیہ نہیں ہے یس yes, یہ تقیہ نہیں ہے چند چیزیں تقیا میں نہیں آتی کچھ کتمان میں جاتی ہیں کچھ توریہ میں جاتی ہیں کچھ حیال میں جاتی ہیں کچھ ادب الدجال میں جاتی ہیں اسلام آپ کو ڈفرنٹ ٹائپ کی ڈسپشن اور ڈسیٹ اور لائنگ الاؤ کرتا ہے بعض دفعہ جھوٹ نہیں بول رہے لیکن آپ ڈسپٹیولی جواب دے رہے ہیں فار ایگزامپل جیسا کہ میں نے پہلے کہا ساجد آیا گھر میں میرے اور میرے گھر میں ساحل موجود ہے ساجد نے مجھ سے بولا ایرم ساحل گھر میں ہے اور میں نے جواب دیا وہ یہاں پر نہیں ہے جب میں نے جواب دیا وہ یہاں پر نہیں ہے میں ڈسپٹیولی آنسر دے رہا ہوں یہ یہ شرح شرح کے کے اندر اندر لکھا لکھا ہوا ہوا ہے ہے ہے فک بتا رہی اس کو جواب دو وہ یہاں پہ نہیں ہے مینس وہ تمہارے اور میرے درمیان جو اسپیس ہے اس میں نہیں ہے لیکن وہ گھر کے کمرے کے اندر موجود ہے this is the Islamic doctor of line ex Muslim Munna بھائی اور حقوق سیکر اور جو لوگ ہمارے ساتھ پہلے موجود تھے اگر انہوں نے آ کے ایک منٹ کی بات رکھنی ہے تو رکھ لیں ساجد بھائی اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لاسٹ ورڈ میں کیا بولوں لالا جی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بتائی بس آپ کی جو باتیں ہیں ابھی بھی میں غور و فکر کر رہا ہوں اور کچھ باتوں کی آپ کی نوٹ کر رہا تھا میں <laughs> وہ لکھ رہا ہوں بہت بہترین بہت بہترین امید ہے آپ اس کو یوز کریں گے اور اس کے اردو میں ریفرنس بھی نکالیں گے جو میرے پاس نہیں ہے لیکن آپ اکثر اردو کے ریفرنسز نکال لیتے ہیں تو بہت بہت دھنیہ واد اور ساحل بھائی آپ کیا کہتے ہیں آج کی اسٹریم کے بارے میں ہاں آج کی اسٹریم تو بڑی زبردست رہی ہے اور حقیقت لوگوں کے سامنے آئی ہے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو سوال جو ہے نا ایک چیز پہ اٹھایا جائے دو پہ تین پہ چار پہ پانچ پہ سمجھ میں آتا ہے کہ یار چلو اتنا بڑا کانسیپٹ ہے اس میں تین چار چیزوں میں آپ کو پرابلم لگ رہا ہے پانچ چھ چیزوں میں پرابلم لگ رہا ہے سمجھ میں آتا ہے لیکن یہاں پہ ہم ہر ایک چیز پہ سوال اٹھا رہے اور بتا رہے کہ کس طریقے سے یہ غلط ہے تو مومنوں کو ہمارے سوچنا چاہیے کہ ضرور کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہے جو اتنے سارے سوال اٹھ رہے ہر چیز پہ سوال اٹھ رہے تو غلط ہوگی تبھی نہ اٹھا پا رہا ہے انسان موقع مل رہا ہے تو تو کر کر پا رہا ہے ورنہ نہیں پاتا اور اب تو ایسا حال ہو گیا کہ آپ لوگوں کے پاس جواب بھی نہیں ہے آپ ایک دم ایسا لگتا ہے کہ ہار تسلیم کر لی ہو آپ بیساکھی پہ آ جا رہے ہو آپ لوگوں کو ان چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور اس حساب سے پھر فیصلہ لینا چاہیے درست کہا ساحل بھائی آپ نے thank you so very much کچھ جاتے جاتے لوگوں نے سپر چیٹ سے نوازا ہے ان کی سپر چیٹس لے لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں اور اپنی اسٹریم کا اختتام کرتے ہیں اوپن رائز بھائی کہتے ہیں ٹوینٹی ڈالر کے ساتھ ایڈمرو I finally finish watching Sahil stream where you guys talked about sex with dead and people with mental health issues بھائی اب کیا کیا دیکھنا باقی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مومن کو یہ پتا ہوگا سر ہے پتا اور کچھ میجورٹیز کو نہیں بھی پتا اسی لیے تو ہم دکھا رہے ہیں کہ محمد نے کیا کیا کچھ الاؤ کیا ہوا مگر تھینک یو لیکن مجھے لگتا ہے لالا جی کہ اکثر و پشتر مومنوں کو نہیں معلوم علماء اچھا، کو چھوڑ کر آپ کو کیا پتا ہے کہ جو امام جو بکریوں سے سیکس کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں کیا ان کو پتا نہیں ہے ان کو پتا ہے تو کر رہے ہیں نا علماء کو معلوم ہے جو عالم دین ہیں یا پھر جو جانکار ہیں باقی عام مسلمانوں کو نہیں معلوم بے شک تو اسی لیے اسی لیے دیکھیں نا مسلمان جو ہے ان عالموں کو گالیاں نکالتے ہیں نہیں یہ عالمی نہیں ہے یہ بکواس ارے بھائی آپ کی شرح میں اس چیز کی اجازت ہے اس لیے اس نے کیا آپ کو نہیں پتا لیکن آپ کے عالموں کو پتا ہے اس وجہ سے وہ کر رہے تھے exactly, درست فرمایا لالا جی آپ کو میرا سرکیزم بھی نہیں سمجھ آیا نہیں آیا ہوگا بھائی نہیں آیا سوری بھائی کافی سوری بیری بھائی آتے ہیں ایک بار P N L twenty five کے ساتھ Lloyd if you need any help in Poland please let me know I have full coverage over Poland واہ بیڈی بھائی دنیا کس کس کنٹری میں بیٹھے ہوئے تو مسٹر <clears throat> لائڈ ڈیجونگ Barry Barry brother Barry is seeing that if you need some help he is there so thanks a lot Barry بھائی اینڈ ہمارے پاس ہیں چاچا چودھری جی چاچا چودھری جی آتے ہیں آسٹریلین فائیو ڈالر کے ساتھ thank you so very much you have started a Sahil سچ والا رسول اللہ رسول العرم ہونا چاہیے بھائی رسول ہونا چاہیے تو جناب thank you so very much بہت بہت دھنیہ واد شکریہ انسان صاحب ایک پھر جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں انسان صاحب آپ نے میری حدت کر دی اب مزید آنے کی ضرورت کیا آپ کو آپ نے خود کہہ دیا کہ ایونچولی ہم فک میں جائیں گے اور فک کی میں دکھا رہا تھا آج تو آپ دوبارہ اب آ کے ایک اور رنڈی رونا یا ایک اور جلیبی بنانے کا کیا فائدہ ہوگا گھوم پھر کے آپ فک میں چلے تو گئے تھے اب کیا مسئلہ ہے اب کہہ رہے ہاں اب کیا مسئلہ گھوم پھر کے فیک میں گئے تھے نا تم مسئلہ تم بولنے نہیں دیتے نا تم آدھے کمپلیٹ کو کاٹ کے بات کو کاٹ کے شروع ہو جاتے ہاں میں نے پروف کر دیا پروف کر دیا ایسا تھوڑے ہوتا ہے یار کیونکہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ فک کسے کہتے ہیں اور جب آپ ایونچولی گئے پتا ہے فک کسے کہتے ہیں میں جائیں گے جب ہم اس آیت کی فک میں جائیں گے تو فک کس نے لکھی ہے وہی تو فک تو دکھا رہا تھا اتنی دیر سے بھائی تو ساری فک صحیح ہوتی ہے کیا اوکے آپ ہاں؟ کی فک جو آپ مجھے اپنی دکھا دینا میں یہی تو کہا ہے جس کو آپ مانتے ہیں میں نے پہلے کہا تھا نا ایک سیکنڈ مجھے بولنے دو گے تم پہلے سے پہ آتے ہو ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہوگی چیز کا آپ کو پتا پہلے ایک بات بتاؤ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فک بھی ہوتا ہے جسے کہ جھوٹوں پہ لانت ہے اگر یہ بات فک میں آتی ہوتی ہے مجھے نہیں بتا سر اب آپ نے فکا دکھانا نا مجھے کیا کون سا دکھائیں گے تم جتنا خوش ہوگا کہ ہاں فق فق ارے فق سے کس نے انکار کیا ہے کوئی انکار نہیں نا کون سا دکھائیں گے ارے بھائی کس چیز کی فقہ دکھاؤں بھائی جو یہ لائن کی لائے کے اوپر جو فقہ کی کون سی کتاب دکھائیں گے مجھے جھوٹ بولنے کے اوپر دکھائیں ارے بھائی یہ تو سادی سی بات ہے اس کے لیے اتنا فقہ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل اجماع ہے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں اجماع میں نے دکھا دیا آپ کو اجماع کس پہ ہے اب آپ کا اب آپ کا ٹائم ہے آپ جو ڈیڑھ گھنٹہ پیچھے بیٹھے رہے ہیں اور چلے گئے ہیں اس وقت آپ کا ٹائم یہ تھا گوگل کرتے اور اس کے اوپر جو فقہ کا لکھے ہوئے نوٹس ہیں وہ لا کے دکھاتے اگلے سیٹرڈے کو آ جانا اور ریفرنس کے ساتھ آنا مجھے فکا کی کتابوں میں دکھانا کیسے لکھا ہوا کیا لکھا ہوا ہے نہیں کر رہ مانتے ہیں اس کی کتاب میں سے مجھے دکھا دینا اور میں کیا کہہ رہا ہوں کیا دکھانا ہے میرے کو بتاؤ آپ کس کو مانتے ہیں امام مالک کی فکا کو مانتے ہیں امام جو امام شاہ سب کی مانتے ہیں جو جو چاروں فکا مانتے ہیں لیکن یہ مسلا پاکستانی حرام کی اولاد یہ متا کی اولاد ہے سالے انہوں نے آ کے کلکل مچانی ہے اور گالیاں دینی ہے یہ سارے کے ساری ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں متا کی ہیں بلکہ نکاح الرتھ کی اولادیں ہیں یہ بھائی کہہ رہا ہوں دکھا دے اچھا نہیں دکھا سکتے اگلے سیٹرڈے کو آ جانا اب میں تجھے کیا کر کے دوں تیری بات کون مانتا تو ہے کون کیڑے کا باتھ روم کا کیڑا ہے تو ٹٹی کا کیڑا ہے تم تیری بات مانتا کون ہے دکھانا ہے کس نے لکھا ہے فکا میں جو جو دکھا رہا ہوں میں لکھا ہے میں وہ دکھا رہا ہوں سب بڑے بڑے علامہ بنے ہیں جو جنہوں نے اپنی زندگی سرو کر دی پڑھائی کر کر کے اور کتابیں لکھ کے کتابیں لکھنا کھانے کا کام ہے جنہوں نے اتنا محنت کر کے کتابیں لکھی اب یہ ان کو جو ہے کہیں گے کہ نہیں انہوں نے غلط کیا ہے تو بھائی جس نے صحیح کہا ہے وہ تو لا کے بتا دے کم سے کم جس کو تو مانتا ہے کتنے بار پوچھا نے کم سے کم سات آٹھ بار پوچھا تم سیدھا جواب ہی نہیں دیتے ہو میں بتاتا ہوں کیوں کیوں نہیں نہیں دے دے گا گا جواب کیونکہ یہ کہے گا نا امام مالک دکھا دو ہم وہ دکھا دیں گے امام ہمبل دکھا دو ہم وہ دکھا دیں گے اب ہوگا کیا انہوں نے کرنا ہے انہوں نے سر یہی تو دکھا رہا ہوں ڈسپشن ڈسیٹ کیوں ہمارے سامنے یہ نہیں مانیں گے لیکن یہ وہی تو کر رہے ہیں یہ یہی تو کر رہا ہے سالا this is exactly what he is doing جو ہم دکھا رہے ہیں یہ یہی تو کر رہا ہے <laughs> ساحل یہی تو کر رہے حالانکہ یہ مانتا ہے اور ایک ہی کو مانتا ہے کیوں اگر آپ اسے پروب کرو گے اس کے گھر میں جا کے دیکھو گے یہ یہاں تو دیوبندی مسجد میں جائے گا یہ کسی اسپیسیفک مسجد میں جا رہا ہے کسی اسپیسیفک امام کو مان رہا ہے بالکل اس کے علاوہ یہ زندہ ہی نہیں ہے تو یہ exactly کر لیکن کیا ہے ڈسیٹ کتمان حیال دس از ایکزیکٹلی ہم آج میری آج کی اسٹریم اسی قسم کے ہپوکریٹس کے بارے میں ہے مجھے بولنے دو بھائی بولنے میں تب دوں گا جب تم ریفرنس کے ساتھ بولو گے کتاب لاؤ پڑھو دکھاؤ مجھے تمہاری حجت نہیں چاہیے who the hell are you میں جو حجت دے رہا ہوں ایکسپلسٹلی دکھا کے دے رہا ہوں سامنے اسکرین پہ جو آپ کے اسکالرز نے محدثوں نے لکھا who the hell are you کیا میں اپنی مرضی سے دے رہا ہوں نہیں تمہیں بھی اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے ہو یو ہیو ٹو ٹیل کہ تمہارے محدثوں نے کیا لکھا ہے ڈونٹ ٹیل می دس آگ تو بڑی لگتی ہے تم مسلموں کو پاکستانیوں کو وہاں پہ تم لوگ جو حرکتیں کر رہے ہو میرے کو پتا نہیں ہے کیا یہاں پہ اب تم میرے میرے علاقے میں ہو یہاں پہ میں وہاں رکھ کے بجاؤں گا تمہاری جہاں پہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو ہاں جی اگلے ہفتے آؤ گے ریفرنس لے کے دیکھو سیدھی سی بات ہے اگلے ہفتے ریفرنس لے کے آؤ گے مجھے کوئی ریفرنس لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یاد رکھو ہمارے پاس پاس قرآن قرآن قرآن ہے چل دفعہ ہو پھر ریفرنس لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس سے بات کیوں کروں ہمارے اور پہلے میں اگر سب کچھ ہوتا تو بھائی یہ سارے جو بڑے بڑے فقی گزرے یہ سب پاگل تھے بے وقوف تھے جو انہوں نے اتنے سارے مسائل لکھ کے چھوڑ دیے ارے ساحل ابھی اس نے خود تو بولا تھا قرآن میں جب گیا اور میں نے اسے بتایا کہ تم غلط بول رہے ہو تو پھر یہ فکا میں خود ہی بویا نا ہاں۔ اپنی ہی بات سے ڈس کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے بھائی کیونکہ یہ سرکولر آرگیومنٹ ہے ساحل آپ ایک جگہ پہ دکھاؤ گے دوسری جگہ پہ دکھاؤ گے تفسیر دکھاؤ گے پھر آپ حدیث دکھاؤ گے پھر کہے گا نہیں نہیں فکا تو فکا تو میں آج پہلے کھول کے فقہ فکا بیٹھا ہوں تمہارے کہنے پہ میں قرآن گیا اسی کے کہنے پہ قرآن پہ گیا اسی کہنے پہ تفسیر پہ گیا اسی کہنے پہ حدیث پہ گیا اینڈ میں اس نے کیا کہا فکا دیکھیں گے جب فکا دیکھیں گے تو فکا تو میں پہلے دکھا رہا ہوں اب کہا ہے کہ فقہ کی کتاب کب لاؤ گے تو میں نہیں لاؤں گا میرے لیے قرآن ہے اب یہ سالے کھوتی کے بچے نکاح الرت کی اولاد تو تو نے خود کہا اس کو سمجھنے کے لیے فقہ میں جائیں گے تو وہی تو کہہ رہا ہوں فقہ کی کتاب لا تم لوگ ایک انتہائی جاہل لوگوں مسکین اور جاہل مسکین و جاہل نہیں وہ جاہل جو ہے نا وہ ساحل ہے یہ لوگ مسکین اور جاہل ہیں silencer Adam silencer silencer silencer okay hi بہت ہارڈ بہت ہارڈ بہت ہارڈ نیوزی لینڈ سے ہمارے پاس آئے ہیں 20 ڈالر کے ساتھ can you please write a documentation with reference like other topics on lying is allowed in Islam on your website ایرم سیکر آف ٹروتھ جی سر بالکل میں وہاں پہ بھی ڈال دوں گا جلد ڈال دوں گا بے شک ڈالوں گا Shiva ji great stream as usual good job ایرم seeker Urdu sir and all ex Muslim present here thank you so very much Shiva ji ہمارے پاس کپول تندم صاحب آتے ہیں 1.99 سپر چیٹ کے ساتھ this P P T should be part of army training ملاز سر اسی لیے آپ کو دکھا manual manual army training manual okay Shiva ji آتے ہیں 9.99 کے ڈالر کے سپر سٹیکر کے ساتھ کہتے ہیں ایرم بھائی اتنی انرجی کہاں سے لاتے ہو سر کھا پی کے thank you so very much اور ہمارے ساتھ دی لاسٹ ڈاکٹر ہیں کہتے ہیں Aurangzeb is loved more than Muhammad in some part of the India it is crucial to export Fatawa Alamgiri and educate momins about terrorism وغیرہ وغیرہ چلیں سر بالکل ٹھیک ہے سر ہم آپ کے لیے اس کے اوپر بھی بنا دیں گے اور شیوا جی ونس اگین بہت بہت شکریہ for your 999 super chat appreciated اس کے ساتھ ہی اپنی سٹریم کا اختتام کرتے ہیں لیکن جاتے جاتے یہ کون آ گیا تو یادو صاحب ہیں یادو صاحب آپ تو نان مومن ہیں اس کی ٹائم اسٹیمپس کے ساتھ ڈال سکیں کمنٹ تو پہلے بھی کچھ لوگوں نے کیا تھا مجھے اگر آپ ڈسکورڈ میں کوئی جڑ جائے ڈسکورڈ میں کوئی مجھے بتا دے جو یہ کام میری ہر لائف اسٹریم کے ساتھ کر لے گا دو تین بندے ہو جائیں اچھا ہے کسی ایک لائف اسٹریم میں کوئی ایک کر دے ایک لائف اسٹریم میں کوئی اور کر دے تو I will be very grateful یہ آپ لوگوں کی طرف سے یہ کام لالا جی جو ویڈیو شارٹ بناتے ہیں وہ زیادہ بہتر کر پائیں گے جیسے الکافر بھائی ہیں یا اور لوگ بھی آپ کی ویڈیوز کو سر جنرک چینل پہ چلاتے ہیں وہ لوگ نوٹ رکھتے ہیں کہ کب سے کب تک کی ٹائمنگ پر کون بندہ آیا تھا اور کیا بات تھی جی میرے میری طرف سے جنریک ہے جو بھی کرنا چاہے وہ مجھے بتا سکتا ہے اگر وہ کل کافر یا کوئی اور کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں مگر کسی کے لیے ریسٹرکشن نہیں ہے اینی بڈی جو کرنا چاہے اور وہ اس طریقے سے مجھے سپورٹ کرنا چاہے میں اس کا بہت بہت آبھاری ہوں گا تاکہ ہمارے چینل کے جو لوگ جو بیچ میں سے اتنی لمبی اسٹریم کو دیکھ رہے ہیں وہ ایکزیکٹ ایکزیکٹ لوکیشن پہ جا کے دیکھ سکیں تو اگر کوئی بھی ٹائم اسٹیمپس پرووائڈ کر سکتا ہے تو it will be very very thankful فل تو جناب ونس اگین بہت بہت شکریہ جانے سے پہلے کمنٹس کا ایک نظرانہ ضرور کر دیں اور ہر کوئی جو بنا سکتا ہے وہ ڈسکاؤنٹ پہ آ کے بتا دے کہ وہ بنائے گا یا مجھے ای میل کر دے کہ وہ بنائے گا تو پھر میں اس کے ساتھ کسی نہ طریقے سے رابطہ کر لوں گا اور we will have we we need to like بہت ساری ویڈیوز اتنی لمبی ہیں کہ اس کے اندر اگر ٹائم اسٹیمپس آ جائیں اور اس کے پورشنز بن جائیں تو بڑا اچھا ہے اس کے لیے سمپل طریقہ ہوتا ہے آپ نے صرف ٹائم اسٹیمپ پوری ڈالنی ہوتی ہے اور اس ٹائم اسٹیمپ کے آگے نام لکھ دینا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہوا کیا تو اگر یہ ہو جائے گا تو ہماری ویڈیوز کی ریچ بھی بڑھے گی اور ایزیلی جائے گا ایکس مسلم عبد الجی آتے ہیں Lala ji try to keep patience with حضور کے کھجور and not lose temper with these مومن چہن thank you so very much ex Muslim عبد الجی sir I try my best لیکن یہ لوگ اتنی جلیبی گھماتے ہیں کہ میرا دماغ ستیہ ناس ہو جاتا ہے میں کوشش کروں گا کہ مزید ہا ہا ہا ہا کروں لیکن ابھی تو دیکھیں نا میں نے ان کو گالیاں بھی نہیں دیتا میں کوشش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو گالیاں جب تک کہ میرا دماغ فضول میں تباہ نہیں برباد نہیں کرتے لوگ مگر thank you so very much sir everyone Lala ji سب لوگوں کا بہت بہت دھنیہ واد شکریہ جے ہند اور جانے سے پہلے یاد رکھیے گا کمنٹ کر بتانا ضرور کیجیے گا چینل کی ریچ بنائے شیئر کریں thanks a lot Jai Hind and at the